We are going to introduction to you rising star of south Asia he is very well educated he knows Islam and Christianity very well has sorry does this is you favourite مورتی سلام پیس آفس ایک بار پھر حاضر خدمت مجھے امید ہے آپ لوگوں نے پچھلا پورا ہفتہ بہت مزے سے گزارا ہوگا اور بلکہ اس ہفتے میں تو ہم نے ایک نان مسلم کے ساتھ گپ شپ کی سٹریم بھی بنائی تھی اور کافی ہمارے پیارے دوستوں سے بہنوں سے بھائیوں سے دیویوں سے درشکوں سے ہم نے گپ شپ لگائی اور جو کام ہم اپنی نارمل سٹریم میں نہیں کر سکتے وہ ہم نے وہاں پہ کی تاکہ ہماری نارمل سٹریم کے ٹاپک کو ڈیریل نہ کیا جا سکے سو so, جیسا کہ میں نے وہاں پہ بھی بتایا تھا یہاں پہ بھی بتاتا جاؤں کہ میں نان مسلم سٹریمز رکھا کروں گا مہینے میں ایٹ لیسٹ ٹو اور ہم چوبیس گھنٹے پہلے اس کو اسکیجول بھی کر دیں گے اور وہ ادھر پرائم ٹائم پہ نہیں ہوگی ذرا آف پرائم ٹائم پہ کیا کریں گے تین بجے چار بجے یا ارلی مارننگ صبح صبح دفتر جانے سے پہلے پہلے آپ لوگوں کو ہیلو ہائی کرنے کے لیے تو وہ ہم کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ لگے رہیں گے اور وی ول ہیو فن لیکن آج کی جو اسٹریم ہے ہم ہمیشہ کی طرح جو ہمارا ویکلی ٹاپک ہوتا ہے جس کو ہم لے کے چلتے ہیں یہ آج کی اسٹریم اسی طریقے سے ایک ٹاپک بیس اسٹریم ہوگی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے اپنے ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ہم نے آلریڈی دو پارٹس اس کے بنا لیے پارٹ ون ہے پارٹ ٹو ہے پارٹ ون میں ہم نے دیکھا کہ توحید کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو سب سے بڑی آیت یوز کی جاتی ہے اس کا کریا کرم کیا ہم نے سورت کا اور اس کا سورت کا کریا کرم کرنے کے لیے ہم نے یوز بھی کیا قرآن کو ہی اور آپ سب کو امید ہے یاد ہوگی وہ ساری باتیں وہاں پہ ہم نے چند ایک اور باتیں بھی رکھی تھیں جس میں ہم نے دکھایا کہ محمد صاحب نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب قریب اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا اور اللہ کی صفات و صفات کے اندر اور اسما کے اندر ناموں کے اندر محمد نے اپنے آپ کو شامل کروایا قرآن کے تھرو پارٹ ٹو کے اندر ہم نے مختلف آیتوں کا موازنہ کیا تھا اور اس کے اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالی کے پاس قرآن کے اندر ملٹیپل اور الہ موجود ہیں ٹھیک ہے جو کہ اللہ سے ذرا چھوٹے ہیں لیکن وہ وہی وہی کام کر رہے ہیں جو کہ اللہ کرتا ہے اور اس کے اندر بھی ہم ملٹیپل آیات کی روح سے ہم نے قرآن کی کی ملٹیپل آیات روح سے اس کو دکھایا تھا ثابت کیا تھا اور ہمارے ساتھ مختلف مسلمان جڑتے رہے جن کے ساتھ ہم نے گپ شپ لگائی تھی آج ہم قرآن کی ایک اور اصلیت کھولیں گے اور جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ تفسیر رائٹر ٹکرے مار رہے ہیں تفسیر رائٹرز ٹکرے مار رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں لگتی کہ کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا جائے اور جو ٹرانسلیٹرز ہیں وہ اس کی سیدھی ٹرانسلیشن کبھی کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ اگر اس کی سیدھی ٹرانسلیشن کر دیں تو وہ مر جائیں گے کیونکہ اگر ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے دکھائیں تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ سے بڑا بھی کوئی الہ موجود ہے ابھی تک ہم نے پچھلی دو سٹریمز کے اندر جو دیکھے تھے جو خدا دیکھے تھے وہ یا تو اللہ سے چھوٹے نظر آ رہے ہیں یا اللہ کے برابر نظر آ رہے ہیں اللہ سے بڑا کوئی نہیں نظر آ رہا جو آج ہم دیکھیں گے وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ سے بڑا اللہ بھی نظر آئے گا اور اس کو بھی ہم قرآن سے ہی ثابت کریں گے اور کچھ تفسیر سے بھی ثابت کریں گے اور کچھ احادیث سے بھی ثابت کریں گے اچھا بڑے اور چھوٹے کا ہم نے لاسٹ اپنی اسٹریم کے اندر ڈسائڈ کیسے کیا تھا کہ اگر کوئی اللہ سے چھوٹا کام کر رہا ہے لیکن کام وہ کر رہا ہے جو صرف اللہ کر سکتا ہے تو وہ اللہ سے چھوٹا خدا ہے اگر اللہ کے کچھ ایٹریبیوٹ اس تک ہیں سارے کے سارے نہیں ہیں تو وہ اللہ سے چھوٹا خدا ہے یا کسی حد تک اللہ کے برابر ہے اللہ سے بڑا خدا ایسا خدا ہے جس سے اللہ مانگتا ہے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر اللہ کسی سے مانگ رہا ہے اللہ کسی کو ایکسپٹنس دے رہا ہے کسی کی حد درمی کے اوپر اس سے اپون کر رہا ہے تو کوئی اللہ سے بڑا اللہ بھی ہے اور یہ ہم قرآن سے ثابت کریں گے آج کے اسٹریم میں انشاءاللہ تو اس کے ساتھ ہی آپ سب لوگوں کا سواگت ہے بہت سارے لوگ آلریڈی جڑ چکے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ جیسا کہ آپ سب کرتے ہیں ہماری یوٹیوب کی ویڈیوز آپ آپ کو کو پتا بہت سارے لوگوں نوٹیفیکیشن نوٹیفیکیشن نہیں آتا تو یہ لوگ جو ہے اس کے اپنے شیئر کے ذریعے شیئر کرنے کے ذریعے لوگوں کو دیتے جائیں اور جیسے جیسے آپ دیتے جائیں گے لوگ جڑتے جائیں گے ہمیں سب سے پہلے رمیش بھائی نے ہنڈریڈ روپیز کا سپر اسٹیکر دیا رمیش بھائی تھینک یو اور یس جی کرائسٹ از آر لائف یہ کہتے ہیں آپ نے توحید کی توحید کی قرآن سے ہی موت کر دی جی بالکل سر ہم نے توحید کی قرآن سے ہی موت کر دی اور کیونکہ قرآن میں توحید ہے ہی نہیں ہمارے امان جی کہہ رہے ہیں ڈونٹ سے انشاءاللہ سر آئی ول سے انشاءاللہ اور ہم انشاءاللہ کہہ کے ہی اللہ کی واٹ لگائیں گے انشاءاللہ <laughs> سو آج ہم بالکل جی موہت جی کہتے ہیں ہم دیکھیں گے اللہ سے بڑا اللہ واو یہ تو لیٹسٹ لیٹسٹ نیوز نیوز ہے ہے بھائی بھائی نہیں نہیں میں نے لاسٹ سیٹرڈے سیٹرڈے کو بتایا تھا کہ نیکسٹ ہم اللہ سے بڑے اللہ کو دیکھیں گے اور انجوائے کریں گے اچھا یہ جو لوگ آئی بھیجتے ہیں بہت ڈھیر سارے کہ وہ اسکرین کی تین چار لائنیں کور کر لیں جو کہ اوبیسلی اچھے ہی ہیں تھمز اپ ہیں ہارٹس ہیں فلاورز ہیں مگر یار یہ یہ سپیم میں آتا ہے اگر آپ ایک آدھی لائن کے اس طریقے سے یہ آئیکنس کیا کہتے ہیں یہ ایموجیز بھیجتے ہیں جس میں چار پانچ چھ ایموجیز ہوں ایک لائن ہو تو دیٹ از فائن لیکن اگر وہ تین چار لائنوں کو کور کر دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سپیم ہو جاتا ہے ایک طرح کا کیونکہ جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں اس میں تو تمام دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ یار اس طریقے سے نہ کریں اٹس کالڈ اسپیمنگ ٹھیک ہے یہ اسپیمنگ ہے اور اسپیمنگ کے لیے میں نے بہت دفعہ لوگوں سے گزارش کی ہے کہ یار اسپیمنگ نہ کریں کیونکہ میں اسٹریم چلا رہا ہوتا ہوں میں چیزیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے کمنٹس بھی پڑھوں لیکن اگر آپ ایک بھائی جو ہے وہ بیچ میں یا ایک بہن جو ہے بیچ میں وہ تین چار پانچ لائنوں کے فلاورز اور تھمز اپ اور ہارٹس اور یہ وہ بھیج دیں گے جو تین چار لائنوں کو کور کر دیں گے تو وہ مجھے روک دے گا یہ پڑھنے کے کہ باقی لوگوں کے میسیجز اور اسکپ فارورڈ ہو جائیں گے تو پلیز ایسا مت کریں ڈونٹ اسپیم میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں اور آپ فلاورز بھیجتے ہیں لیکن یعنی ایک لائن یعنی چار پانچ جو ہیں وہ ہوں تو ٹھیک ہے زیادہ ہوں تین تین لائنوں کے چار چار لائنوں کے تو بھائی وہ اسپیمنگ ہوتی ہے تو میں نے اپنے ماڈریٹر سے بتایا ہوا ہے کہ یار پلیز کو ریموو کر دیا کرو تاکہ میں میسیجز بھی اسکم کرتا جاؤں جتنا میں کر سکتا ہوں اوبیسلی سارے میسج میں نہیں پڑھ سکتا رن ٹائم پہ بعض میسج میں بعد میں پڑھتا ہوں آ, لیکن آ, پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ دیکھتا رہوں کہ میری آڈینس کیا مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے تو with that being said please آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کندن صاحب کہتے ہیں ایکس مسلم زندہ آباد نمسکار ارم بھائی سر تھینک یو اینڈ نمسکار to you as well okay جی ود دیٹ بینگ سیڈ ہم اپنے آج کے ٹاپک بھی چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پیارے دوست بھائی جڑتے جائیں گے اور ہمارے پاس پائلٹ والا جی بھی آ گئے ہیں واہ جی واہ پائلٹ والا جی نے آتے کیا پپرم جیت نمن اور ہم آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ساحل بھائی بھی کچھ دیر میں جڑ جائیں گے اور ہمارے ساتھ باقی دوست یار بھی جڑ جائیں گے ہم اسٹریم کو پہلے اوپن کر دیتے ہیں مومنوں کے لیے ول مومنات کے لیے ول مسلمات کے لیے ول مومنات کے لیے تو ہم اوپن کرتے ہیں اور میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام نان مسلم بھائیوں وغیرہ سے بہنوں وغیرہ سے دیویوں سے سجنوں سے کہ وہ مت جڑیں وہ اس وجہ سے مت جڑیں کہ وہ پھر ٹاپک ڈی ریل ہوتا ہے اور بیک سٹیج فل ہوتا ہے سو پلیز نان مومنس مت جڑیں یہ صرف اور صرف مومنس کے لیے ہے so let them come otherwise ہم اپنا ایک ٹاپک پورا کمپلیٹ کریں گے آپ کو دکھائیں گے اور پھر ہم آپ سے الوداع لے لیں گے لیکن نان مومنس کے لیے میں سیپریٹ سٹریمز جیسا کہ بتایا رکھ رہا ہوں ہر مہینے میں دو سٹریمز کیا کروں گا پہلے سے لوگوں کو بتا دیا کروں گا تو پلیز آپ لوگ اس کو نان مومن والی سٹریم میں آئیے گا مومن والی سٹریم میں مت جڑیے گا اونلی یہ ہم نے اسٹریم کا لنک اوپن کر دیا ہے ہم دیکھتے ہیں سر قرآن کے اندر کچھ آیتیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز کو عبادت کہا گیا ہے اللہ نے قرآن میں کچھ چیزوں کو عبادت کہا گیا ہے اور وہ کیا کہا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں آپ سب کے ساتھ ابھی اسکرین پہ راہل جی نے ہیپی برتھ ڈے دیا ہے Rahul ji thank you so very much آپ کافی لیٹ ہو گئے لیکن تھینکس الاٹ اور نماز قائم کرو ٹھیک ہے جی زوال آفتاب سے لے کے رات کے اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی پڑھو ٹھیک ہے دو چیزوں کو اللہ نے عبادت کہا ہے ایک چیز کو جس کو عبادت کہا ہے وہ ہے نماز کو پڑھنا اور دوسری چیز جس کو عبادت کا ہے وہ قرآن کو پڑھنا سلاد کے لفظ کو یاد رکھیے گا ٹھیک ہے سلاد کے لفظ کو یاد رکھیے گا اور وقرآن اور قرآن کو پڑھنے کو یاد رکھیے گا یہ دو چیزیں ہیں یاد رکھیے اور مسٹر وجے آپ میری اسٹریم میں جڑے ہیں میں آپ کو بلاک کر دوں گا تو آپ نان مسلم ٹائم میں نہیں جڑ سکیں گے نان مسلم کی اسٹریم جب میں نے کی تھی بہت سارے نان مسلم نے مجھے کہا تھا کہ ہم بلاک ہیں جو بلاک ہوتا ہے میں اسے ان بلاک نہیں کرتا ہوں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ کون سا مسلم تھا اور کون سا نان مسلم تھا کہ میں اسے اسٹریم یارڈ سے ان بلاک کروں تو جو نان مسلم جڑے گا میں اسے بلاک کرتا جاؤں گا اور وہ پھر نان مسلم اسٹریم میں نہیں جڑ سکے گا so do not do that please okay پہلی آیت ہم نے رکھی ہے آپ کے سامنے سیونٹین کی سیونٹی ایٹ اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سو کال اللہ فرماتا ہے کہ نماز کو قائم کرو اور قرآن کو پڑھو یہ پریئر ہے اب اگر ہم یہ ثابت کر دیں قرآن و حدیث کی روح سے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ سلاد پڑھتا ہے یعنی کہ سلاد پڑھتا ہے یعنی کہ نماز پڑھتا ہے یعنی کہ دعا کرتا ہے ٹھیک ہے سلاد سپلیکیشن کے لفظ سے نکلا ہے سلے سے نکلا ہے سلے کا مطلب ہوتا ہے سپلیکیشن پریئر عبادت اللہ اگر سلاد کرتا ہے اور اللہ اگر نماز پڑھتا ہے یعنی کہ نماز اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے اینڈ اللہ اگر قرآن پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی اللہ ہے بیکوز نماز پڑھنے کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے آپ کو کوئی خدا چاہیے ورنہ آپ عبادت کس کی کر رہے ہیں ورنہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں ورنہ آپ کس کو نماز پڑھ رہے ہیں کس سے دعا کر رہے ہیں کس سے سپلیکیٹ کر رہے ہیں ونس اگین جو بھی ہیومن سلاد پڑھتا ہے جو بھی ہیومن دعا کرتا ہے جو بھی ہیومن پرے کرتا ہے وہ کسی نہ کسی سے پرے کرتا ہے پرے کرنے کے لیے دعا مانگنے کے لیے اس سے بڑی ہستی کا ہونا ضروری ہے اگر اس سے بڑی ہستی نہیں ہے تو آپ دعا نہیں مانگ سکتے آپ پرے نہیں کر سکتے اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ آج کی اسٹریم میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سے بڑا اللہ بھی کوئی ہے کہ نہیں With that being said, ہمیں ایک سپر چیٹ آئی تھی سچن صاحب کی طرف سے اور وہ کہتے ہیں لالا جی تھی گریٹ ہو more power to you god bless you sir thank you Sachin بھائی اور ہمارے ہندی بھائی نے ففٹین روپیز کا سپر اسٹیکر دیا ہے تھینک یو سر بہت بہت شکریہ دھنیہ واد آپ کا اور جناب ہمارے ساتھ ایک یہ مومن بھائی ہونے چاہیے ان کو لے لیتے ہیں اور ان سے پہلے بات چیت کر لیتے ہیں جی مسٹر جمعہ بھائی ہلو ہلو جی hello hello good evening sir جی گڈ ایوننگ سر آپ مسلمان ہیں ہاں۔ جی سر جی سر کیا کہنا چاہتے ہیں سر آپ سر وہ اسٹریم ون میں فل اللہ کا بولے نا سر جی سر وہ عہد کا معنی میرے کو تھوڑا دیکھنا تھا سر بس سر تو سر وہ اسٹریم میں جا کے دیکھے نا نہیں نہیں اسٹریم میں دیکھ لیا سر میں آپ سے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے سر تو ڈسکس دیکھا سمجھ میں حکم ہاں۔ دیں آپ وہ دکھائیے سر وہ ڈکشنری گوگل گوگل دکھاؤ کیوں آپ نے سٹریم نہیں دیکھی میری سٹریم دیکھا ہے سر پورا ہاں کہ میں نے وہاں پہ کیا کیا دکھایا ہے آپ نے وہاں احدن کا مطلب دکھایا سر احدن اوکے احد کا مطلب دکھایا نا احد کا مطلب قرآن میں کتنی کتنی ہاں، جگہ پہ کتنی جگہ میرے کو نہیں سر میرے کو اتنا نالج نہیں ہے قل اللہ احد کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے قرآن میں کتنی جگہ پہ احد لکھا ہوا ہے میں نے جو ویڈیو میں دکھایا تھا کتنی جگہ پہ میں نے احد دکھایا ہاں sir three point one eight میں بھی دکھا اتنا میرا دماغ نہیں ہے میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں سر تھوڑا میرا بات نہیں کر سکتے نا سر دیکھیں آپ بات نہیں کر سکتے یہ ڈیپ نالج ہے اپنے استاد کو بھیجیں اپنے ٹیچر کو بھیجیں میرا کوئی استاد نہیں سر سر میں میرا سر میں جو بول رہا ہوں آپ سمجھیے سر میرا ڈاؤٹ آپ کلیئر نہیں کریں گے تو کون کرے گا سر آپ کا اسکرین سے میں بات کر رہا ہوں نا سر دیکھیں بات سنیں ہاں دکھا ہاں کل اللہ ہاں کل اللہ آپ نے دیکھی وہ اسٹریم میں نے وہاں پہ احد کے ہاں، دکھایا ہاں، ہاں، احد کا مطلب کیا ہے میں نے کیا دکھایا قرآن میں احد کا کیا مطلب آپ نے آپ نے دکھا کل میں کسی سب معلوم ہے بتائیں ہم پڑھتے ہیں کل اللہ احد اس میں آپ جب احد دکھاتے ہیں وہ نہیں ہے سر اس میں کل اللہ احد دکھائیے کل اللہ احد دکھائیے وہ کیسے کل ہو اللہ احد ہے ہاں قل اللہ ہو قل اللہ قل اللہ ہو عہد آتا ہے آپ صرف عہد کا معنی دکھاتے ہیں اس میں او مسنگ ہوتا ہے آپ کے یہاں پہ کہاں ہے جیسے رسپ ہاں نہیں دکھاتا ہوں میں آپ کو جیسے رسپ ہے سنیے جیسا رسپ جیسا رسپ ہے دیکھیں یہ کل یہ اللہ ہو ہے نا ہو کو عہد سے ملا کے میرے کو معنی دکھائیں گے کہاں ہے پہ ہے ہو قل اللہ ہو ہو عہد قل اللہ ہو سر ادھر دکھ رہا ہے نا سر یار آپ رٹا لگا کے آ رہے ہیں کل ہو اللہ ہے اللہ کے بعد ہو نہیں ہاں۔ اللہ سے پہلے ہو ہے اللہ میں جو ہو ہے اس کو لگا کے حد میں دکھائیے یار کیا نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں نا آپ کل اللہ ہو گیا ہو ملا کے پڑھنا چاہیے اس کو کل اللہ ہو ہو کو سے ملا اللہ ہے ہو اللہ کے بعد ہو نہیں ہے اللہ میں ہو ہے نا ہو کو میں لگا کے meaning sir Google get lost idiot come یار اگر آپ لوگوں کو دو روپے کی نالج نہیں ہے تو یہاں پہ ام لینے آ رہے ہو یار پتا نہیں کیا ہو کدھر ہو کدھر ہو ڈالو کدھر اللہ میں ہو ہے کہاں پہ اللہ میں ہو ہے بھائی سامنے آیت لکھی ہوئی ہے وہ آیت کو بھی اپنی مرضی سے مڑوڑ دو بھائی نہ تمہیں ایک روپے کی عقل ہے نہ تمہیں عربی پڑھنی آتی ہے نہ اور تم آگے ہو اس آیت کو مجھے نہیں پتا ہے اپنے یار استاد کو بھیجو یار سے دو روپے کی نالج لے کے آ جاتے ہو نہ تم سیکھتے ہو کہ اس نے تمہیں کہا کیا ہے اس نے تمہیں آرگیومنٹ کیا دیا ہے تمہیں یہ بھی نہیں پتا ہے شاید اس نے آرگیومنٹ کچھ اور دیا ہو تم آرگیومنٹ یہاں پہ مجھے کچھ اور دے رہے ہو جو یار یار ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے آپ نے اپنے اسکالرس کے آرگیومنٹ بھی نہیں سن سکے ہیں سمجھ سکے ہیں تو آپ مجھے کیا سمجھائیں گے پہلے اپنے اسکالرس کے آرگیومنٹ تو پہلے سمجھ لیں پھر آئے میرے پاس ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم واپس آتے ہیں ہم اپنے اس کے اوپر ہم آج جو بات کر رہے ہیں وہ سلاد کی بات کر رہے ہیں اور قرآن کی بات کر رہے ہیں ہم ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں تھرٹی فائیو میں بھی دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو قائم کرتے ہیں اسٹیبلش کرتے ہیں عقیم کرتے ہیں سلاد کو پڑھ لیتے ہیں اس کو جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا ریسائٹیشن آف اللہ کی تلاد وہ میں بھول گیا ٹھیک ہے یتلون الک کتاب ٹھیک ہے جو جو تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں یہ دو کام اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ عبادت ہے this is what we are going to study here ہمارے ساتھ ایک اور مسلمان بھائی جڑے ہیں میرے خیال میں مسلمان ہی ہونے چاہیے سلمان کے نام سے جڑے ہیں جی سلمان صاحب کیا حال ہے مسلمان ہیں آپ ہاں جی، میں ٹھیک ٹھاک سر مسلمان ہیں آپ ہاں بولو کیا مسئلہ نہیں سر مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی کیا بات ہاں۔ کرنا چاہتے ہیں سر آپ جی عربی کیا ہے سر نماز عبادت دعا سپلیکیشن اور بس سبز میں کون سا سلاد ہے جی سر آیت میں کون سا سلاد ہے کوئی سا بھی ہو سکتا دعا ہے سپلیکیشن ہے نماز ہے کچھ بھی ڈز ناٹ میٹر برابر دعا عبادت ہے نا ہاں۔ سپلیکیشن عبادت ہوتی ہے نا ہاں۔ بس میں تو یہی کہہ رہا ہوں بھی سلاد کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا سپلیکیٹ کرنا عبادت کرنا آٹھ سے دس مہینے بہت مہینہ لیکن جو ڈیفینیشن اور جو اس میں جو لائننگ میں بیٹھا گرامیٹیکل یا مفہوم میں وہی لیے گا اوکے کہنا کیا چاہتے ہیں ہم کہنا یہی چاہتے ہیں کہ آپ نے جو آیات ایک رکھی تھی آپ نے کہ میرے کشمیر پہ کا وہ کرتے رہے مطلب کہ اللہ اس سے حاضی ہے یا پھر اس سے سلاد دعا کرتا ہے اپنی محبوب ہوں ابھی جاتے ہیں وہاں تک ہاں ابھی جی۔ جاتے ہیں وہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی تو میں وہاں تک گیا بھی نہیں ہوں جاتے ہیں وہاں تک پھر آپ رکھیے گا آرگیومنٹ تو نماز سلاد کا مطلب کیا ہے آپ کے آپ کے مطابق سلاد کا مطلب کیا ہے ہاں بولو نا کئی مہینے سے دعا ہے نماز ہے نماز ہے نا نماز ہے دعا ہاں۔ ہے اس کا مطلب ہاں بولیے ہاں۔ ہے نا اوکے ہاں، چلیں جی ہمارے بھائی نے بتا دیا سلاد کا مطلب نماز ہے دعا ہے سارا کچھ ہے تو سر یہ مجھے بتائیے پھر کہ یہ اللہ میاں کی آیت کیا کہہ رہی ہے الائی کا علیہم سلاوات من ربہم ورحمت جی سر کیا مطلب ہے اس کا ہاں، سر اب آپ بتائیں نا سلاد کا مطلب آپ نے لیا نماز دعا سپلیکیشن عبادت اچھا۔ اب الائی کا علیہ سلاوات رحمت کیا مطلب ہے سر اس کا تو یہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے تو بیٹا آدم وہ گیٹ لاسٹ میرے پاس بدتمیز لوگوں کو آج بدتمیز سے جواب دینے کی کوئی آوشکتا نہیں ہے آپ بدتمیزی کریں گے میں آپ کو نکال دوں گا بدتمیزی کا جواب آپ کے لیے ہوگا کہ میں آپ کو نکال دوں so don't you dare disrespect me میں آپ کو اگر ڈس ریسپیکٹ نہیں کر رہا عزت اور تمیز سے بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے ڈس ریسپیکٹ مت کیجیے ابھی تو میں اسٹارٹ بھی نہیں ہوا اور آپ کی اما ڈیڈی ہو گئی ہے مارکونی صاحب سواگت ہے آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں جی آداب ہے جی سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عربک لینگویج جو ہے جی اس کی کوئی اتھینٹک ڈکشنری ہے نہیں سر مجھے نہیں پتا آپ کو پتا تو لے تو پھر آپ کیسے ان الفاظ کا ترجمہ جو ہے ہم قرآن میں سے کر رہے ہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہم وہ دیکھ رہے ہیں قرآن میں ایک لفظ کو ملٹیپل ٹائم پہ یوز کیا گیا ہوا ہے اور وہ وہ کیسے یوز کیا ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس کسی بھی عربی لینگویج کی اوتھینٹک ڈکشنری نہیں ہے بقول آپ کے دین اس کا مطلب ہے قرآن کا جو مرضی ترجمہ کر لو اٹھا کر لو سیدھا کر لو اونچا کر لو نیچا کر لو یو ہیو نو نالج کہ اللہ نے بولنا کیا چاہا تھا کیا کہہ رہا تھا کیا نہیں کہہ رہا تھا اور اللہ نے ایک ایسی اسٹوپڈ لینگویج پکڑی انفارچونیٹلی جس کی کوئی اوتھینٹک ڈکشنری ہے ہی نہیں لہٰذا اٹ از سو سلی کہ ایک خدا نے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا اپنی آخری کتاب نازل کی دنیا کی ہدایت کے لیے اور وہ ایسی زبان میں نازل کی جس کی آپ کے پاس کوئی ٹرانسلیشن ہی موجود نہیں ہے آئی ایم سو سوری اگر this is your religion then I am sorry you need to get out of this کیونکہ ہاؤ کین اللہ ڈو کیسے کر سکتا ہے اللہ ایسی اسٹوپڈ حرکت کہ وہ ایک ایسی لینگویج میں آپ کو اپنا فائنل میسج دے جس لینگویج کی انٹرپریٹیشن اور ٹرانسلیشن ہی پوسیبل نہیں جی سر نہیں وہ تو ٹھیک ہے اسلام یا قرآن کے حوالے سے نہیں ہم اس کو ایک لینگویج کے ویو سے دیکھتے ہیں دنیا میں ہر لینگویج کا ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے کیسے ہے ایک لینگویج کی ٹرانسلیشن کیوں نہیں ہو سکتی اگر اتنی اسٹوپڈ لینگویج ہے تو اللہ نے یوز کیوں کی پھر اسلام کو عربوں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا کیوں نکالا اگر عربی کی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی تو عربوں سے باہر کیوں نکالا پھر اٹس ناٹ اے جنرل مذہب یہ پھر مذہب دنیا کے لیے نہیں ہے یہ صرف عربوں کے لیے لیٹ دم بی ایٹ عرب سعودی عرب سے باہر نہیں نکالو اس کو رکھو اس کو وہاں پہ نہیں بات یہ ہے کہ جو کتابیں ضروری نہیں کہ ہماری زبان میں لکھی جائے ہم نے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ دوسری لینگویجز میں بھی ہوتی ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ایسی کوئی okay. بات نہیں ہے اگر اگر آپ کے مطابق ڈکشنری نہیں ہے اوتھینٹک تو ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا نا نہیں یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی اوتھینٹک ڈکشنری نہیں ہے میں نے آپ سے پوچھا تھا کیونکہ آپ عربی کافی جانتے ہیں تو میں تو صرف آپ سے نہیں ہے کہ ہے کہ نہیں change your change your subject نہ اپنا آرگیومنٹ چینج کر لیں عربک کی اوتھینٹک ڈکشنری ہے کہ نہیں ہے یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا نا نا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا ہے کہ نہیں ہے میرے علم میں تو اس کے مطابق میں نے اس پر سرچ نہیں کی میں کچھ پھر پوچھ کر رہے ہیں جا کے ریسرچ کریں پھر آئیں میرے پاس آپ سے نالج لے رہا ہوں مت لیں میرے سے نالج میں آپ کو نالج نہیں دے سکتا ہوں آج آج آپ کا موڈ ذرا بڑا مختلف قسم کا جا رہا ہے جی یہ بتائیے کہ عربی میں عربی میں ہر لفظ کا مطلب سننے میں یہ آیا ہے کہ کافی معنی ہوتے ہیں اور وہ کسی خاص سچویشن میں کھوتے کھوتے کا کا مطلب مطلب کتا بھی بھی ہوتا ہوتا ہے ہے اور وہ تو ناؤن ہو گیا نا وہ تو ایک نام ہو گیا جانور کا اچھا۔ جیسے بھی سلاد کس طرح کے لفظ کا مطلب مطلب ہوتے ہیں ملٹیپل مطلب ہوتے ہیں جی جی جی جیسے سلاد کا ذکر آپ کر رہے تھے سلاد کا کیا مطلب ہوتا ہے سلاد کا کئی مطلب بیان کیا جاتا ہے اچھا، نماز کے علاوہ نظام قائم کرنا نظام قائم کرنا یہ کہاں پہ بیان کیا جاتا ہے نماز نظام قائم کرنا مختلف کتابوں سے پڑھا میں نے کس ڈکشنری میں پڑھا آپ نے ڈکشنری میں نہیں پڑھا میں نے کچھ علماء کرام کو آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ علماء کرام آپ نے ابھی ڈکشنری تک گئے تھے نا مجھ سے اور آپ نے کس ڈکشنری میں پڑھا یہ والا مطلب سلاد کا یہ میں نے اب مجھے آپ نے ڈکشنری بولی تھی نا شروع میں ڈکشنری میں یہ مطلب دکھائیں کون سی ڈکشنری میں یہ مطلب ہے سلاد کا دیکھ لے آپ ادھر ابھی تو گوگل کر لے اور اس میں پتہ چل جائے گا نہیں مجھے آپ نے حجت دینی ہے سر میرا کام نہیں ہے یہ آپ ایک حجت لے کے آئے ہیں اس حجت کو پورا کریں ادروائز جا کے ریسرچ کریں اور جب آپ ریسرچ کر لیں گے تو پھر آ جائیے گا سر دیکھیے بات یہ ہے میں پروفیشنلی تو ایک انجینئر ہوں سر میں نے آپ سے پروفیشن پوچھا سر آپ کا نہیں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا میری اسٹریم میں آئے ہیں آپ میری اسٹریم میں آئے ہیں کیوں آئے ہیں اگر آپ کا نالج نہیں ہے اور آپ مجھ سے آرگیومنٹ رکھنے آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں سر نہیں آرگومنٹ کی بجائے میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں تو وہ میری لائف اسٹریم میں میری ویڈیو سن کے سیکھیں جو میں دکھا رہا ہوں آپ اوپر اگر آپ آئے جی تو آپ مجھ سے آرگیومنٹ رکھنے آئے اور یہ بتانے آئے کہ میں کچھ غلط بول رہا ہوں تو لہٰذا جی، اس کے لیے آپ کو ایویڈینس پریزنٹ کرنا پڑے گا جی جی نہیں نہیں میں اصل میں آپ سے کافی متاثر ہوں کافی امپریسڈ ہوں اور میں تھوڑا سا ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا تھا اگر آپ just as a my knowledge کہ آپ کا ماشاء اللہ بہت نالج ہے تو آپ نے جو اسٹڈی کی یا ایجوکیشن کالج وغیرہ میں پڑھی آپ نے ساری اسلامک اسٹڈیز پڑھی ہیں آپ نے یہ نالج کیسے اس سے کیا فرق پڑ جاتا اس سے کیا فرق پڑتا کہ میں نے صرف اسلامک نالج پڑھی ہیں کچھ اور پڑھا نہیں نہیں فرق نہیں پڑتا میں تو جاننا چاہتا ہوں آپ کے بارے میں میں بتا رہا ہوں سر اپنے بارے میں آپ کا ماشاءاللہ نالج بہت ہے سر میں نے فرمایا میں بتانا نہیں چاہتا اپنے بارے میں سر اور میں حیران ہو گیا ایک دفعہ آپ کی سٹریم سن کر کہ آپ اوقاف میں بھی بیٹھتے رہے نہیں سر میں نے کبھی نہیں کہا میں اوقاف اتقاف, میں اتقاف. آپ کو اگر اوقاف اور اعتکاف کا ہی نہیں پتا تھا تو میں آپ سے کیا بات کرتا سر بہت شکریہ سر آپ سٹریم میں جڑے you are wasting my time at this moment اور میرا ٹائم بہت قیمتی ہے سر میرے منہ سے نکل گیا میں دیٹ از اوکے سر لیکن آپ میرے ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتے ہیں میں نے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے بہت شکریہ سر آپ سٹریم میں جڑے آخری چھوٹا سا سوال ہے آپ کتنے سال تک اسلام میں رہے اور کتنے سال ہوئے آپ بھی نہیں بتانا چاہتا ہمارے پاس رام داس جی آپ جڑے ہوئے ہیں آپ خود اپنے آپ کو ریمو کریں گے کہ میں آپ کو بین کروں کہ آپ پرائیویٹ میری جب دوبارہ اسٹریم ہوئے گی نان مسلموں کی اس میں بھی نہ جڑ سکیں میں جب ایک دفعہ بول دی ایک بات کہ نان مسلم اسٹریم میں نہ جڑے جو میری نان مسلم سٹریمز ہے اس کے اندر جڑے ہیں میں بین کرتا جاؤں گا اور پھر آپ لوگ روئیں گے Ravi Das okay thank you you are being ban ہاں جی فی پی اب آپ دوسرے نام سے آئے ہیں آپ بندے وہی ہیں عزت سے بات کریں گے تمیز سے کہ نہیں نو ہاں، عزت اور تمیز سے بات کریں گے کہ نہیں ہاں بولو جہاں سے شروع کیا تھا وہیں سے جوڑیں ہاں۔ جی ہاں بولو ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم اپنا آرگیومنٹ رکھیں میں نے آپ کو بات بتا دی تھی اور آپ وہاں پہ بدتمیزی کر کے نکلے تھے سو وہیں سے جوڑیں ہاں تو اس پہ سلاد کے معنی اس سے کیا ڈیفرنٹ لگا مجھے سلاد کے معنی تم نے ڈیفائن کیا تھا دعا ہوتا ہے پریئر ہوتا ہے سپلیکیشن ہوتا ہے نماز ہوتا ہے کیا تھا کہ نہیں ہاں اوکے یہاں پہ تمہارا اللہ سلاد کیسے پڑھ سکتا دعا کر رہا ہوں اللہ دعا کر رہا رائٹ سلاواد کس سے میں نے ابھی بولا تھا سلاواد کا مطلب سلاوات جی۔ کا مطلب آپ نے کہا تھا نماز ہوتا ہے دعا ہوتا ہے سپلیکیشن ہوتا ہے پریئر ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے اللہ سلاوات سلاد جو کر رہا ہے یہاں پہ کس سے کر رہا ہے وہ بھی ہے نا ٹرانسلیشن میں نے جو پوچھا اس کا جواب تو دے دیں کون سی وہ بھی ہے ٹرانسلیشن ہاں یہ عنایت والی رحمت عنایت دیر از نتھنگ called عنایت عنایت عربی کا لفظ ہے سلاد کس سے کر رہا ہے اللہ یہ پوچھا میں نے کیا آپ نے کبھی ایکسپرٹ سے پوچھا ہے یہ سوال لے کے آ جائیے ہاں آپ مفتی عالی میں میں نے کہا سر لے کے آ جائیے جنہوں نے کورس کرا ہے ان کو لے کے آ جائیے چلو لائیو ہے نا یہ اپنا زید پٹیل بھی لائیو ہے تو لے آؤ نا سر اس کو ارے ان کے پاس کیوں نہیں آ رہے ہو تو آپ کو دم پھر مانیں گے نا ارے don't waste my time do not waste my time get lost okay let's see جی سچا صاحب آپ بھی ایک دفعہ کے ختم کر لیں اپنی حجت تاکہ پھر ہم اپنا ہاں بالکل یہ آپ نے بچہ کیا کیونکہ پھر ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تیری بکواس ہم ہم سنتے رہے تو نے کہا چلو شروع میں مکا لیں کیونکہ آپ کے لیے جو ہے نا آپ کے لیے ہندو ہی کافی ہے جو ہے نا تیرا پاگل پر سننے کے لیے مجھے وہ بھائی نے پہلے ہی آپ سے پوچھ لیں میں بھی یہی پوچھنے آیا تھا کہ آپ جو اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھ رہے تو اور آپ کہہ رہے کہ علماء نہیں سمجھ رہے میں سمجھ رہا ہوں نا سلوات کس نے کی فلاں نے کی یہ تو آپ کے ساتھ ریلیٹڈ چیز نہیں ہے لیکن تجھے جو ہر چیز میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بونگیاں مارنا ضروری ہوتی ہے مسلموں کو مجھے صرف یہ چیز ایکسپلین کر لیں ایکسپلین کر لیں آپ نے سارا کچھ بتا دیا میں ایکسپلین کیا کروں آپ کو کیا آپ بونگیاں بونگیاں مارتے ہیں آپ ہے ہی بونگے بالکل بونگے ہے نا جی، ہو جی۔ تو پھر مارتے رہو مارتے رہو میں نے یہی کلیئر کرنا تھا کہ تو بونگے مار ہے تو بونگے مار ہے بس میں نے یہی کلیئر کرنا تھا تو اور آپ نے مان لیا کہ میں بونگے ماروں تو بس پھر تو جی، بات ہی ختم ہو گئی ابھی ہندو کو سناتے رہو اور پیسے جی، جی۔ بٹورتے رہو good bye thank you sir good bye get lost sir appreciate all right جی یہ ہمارے ایک اور مومن تھے جن کے آنکھوں پہ دماغ پہ کانوں پہ اللہ نے جو ہے نا تھپے لگائے ہوئے ہیں جو کہ اللہ کا کام ہی ہے گمراہ کرنا anyhow I am not in mood آج کے جو ہے میں اس قسم کے بچوں کے ساتھ بات کروں سو so, کوئی عقل مند آئے گا تو بات کروں گا اور اشتوش کمار جی میں نے آپ کو ابھی کک کیا تھا اب کی بار میں آپ کو بین کر رہا ہوں اوکے okay. اچھا جی ہمارے جو اسکالرس ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کو بھی سن لیں جو اسلامک اسکالرس ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے وہ کیا کہتے ہیں سنیں he says, Allah says, Uh, that Allah yusalli ala nabi and he's here saying that he prays to the prophet there's a difference between yusalli lahu and yusalli ala in the arabic language i knew this was going to happen I knew this was going to happen. I knew I was going to have to give you a free Arabic lesson here today. I knew it. And that's why the translators put for, not to the prophet. You don't know what the, the words in Arabic mean, don't you? Pray for, not to the prophet. So, Mimi Hijab, who is a Western Islamic scholar, at least claim to do it. Stage پہ کھڑے ہو کے ڈیبیٹس بھی کرتا ہے اور لوگوں کو اسلام میں لے کے آتا ہے سیم آیت کے اوپر وہ بول رہا ہے اللہ پروفٹ کے لیے فور کے لیے دعا کرتا ہے ہی pray for the prophet not to the prophet نا میرا سوال پھر وہی ہے جب وہ محمد کے لیے دعا کرتا ہے محمد کے لیے پرے کرتا ہے تو وہ پرے کس سے کر رہا ہوتا ہے کس کو کر رہا ہوتا ہے پرے کرنے کے لیے آپ کو کوئی اپنے سے بڑا چاہیے جس سے آپ پرے کرتے ہیں اب اپنے آپ سے پرے نہیں کر سکتے آپ اپنے آپ سے پرے نہیں کر سکتے آپ کو کوئی چاہیے جس سے پرے کرنا راہل شرما جی آتے ہیں کہتے ہیں peace of Christ be with you Lala ji sorry long time sir Rahul Sharma ji بہت بہت شکریہ thank you so very much ہندوتین انڈین آگے کہتے ہیں surf excel for clothes wash and قرآن فار برین واش سر درست بولا آپ نے منوج uh, یادو جی آتے ہیں کہتے ہیں kudos to your knowledge and work on Islam kindly read X 21 for your viewers to understand and جج your current faith and point of view Manoj ji I have done that been there دونوں خود پڑھ لیں اور پھر میرے پاس آ جائیے گا کس دن نان مسلم سٹریم پہ اور آپ سے بات کر لیں گے ہمیلیا زیرو زیرو سیون کہتے ہیں وائس از ٹو لو ایرم مومن and you as well sir اپنی آواز اپنی سائڈ کی بھی بڑھا لیں میں بھی بڑھا لیتا ہوں سر راگو جی آتے ہیں کہتے ہیں انکتا گروپ نام رسول کے اوکے بعد میں پڑھ لیں گے آئی ڈون نو یہ کچھ ہو رہا ہے تو ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا میں اپنی آڈیو کو بڑھا دیتا ہوں تاکہ جن کو آڈیو صحیح نہیں آ رہی وہ آ جائے لیٹ سی اب تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا اچھا جی ہمارے ساتھ کوئی آیا جی بلیک لسٹڈ حبیبی جی جناب مسلم آن ہیں آپ کے نہیں ہیں ہاں بالکل ہیں مسلمان جی ہاں۔ صاحب کیا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ یہی کہنا چاہتا ہوں تم قرآن کی آیتوں کو توڑ موڑ کے پیش کرتے اور کیا آپ صحیح کر کے پیش کر دیں بھائی صحیح پیش نہیں یہ جو تم نے ڈیبیٹ دکھائی تھی نا ابھی یہ میں نے پوری ارے منا بھائی کیا ہاں۔ حال ہے سواگت ہے آپ کا ایک سیکنڈ بلیک لسٹ ابھی بھی ایک منٹ اور محمد ہی حجاب جی جی ایک سیکنڈ رک جائیے ذرا منا بھائی کیا حال ہے you you you you Lala ji کیسے ہو آپ میں دیکھا آپ سپر چیٹ پڑھ رہے ہو میں ترنت اوپر آ گیا بھائی ارے ارے ارے ارے سر یہ لیں سر یہ آپ ہی لے لیں پہلے پھر ہم آگے چلتے ہیں سر یہ راگو جہاں اچھا، جہاز جی راگو جی بولتے ہیں آتنکی گروپ نام رسول کے کام یہ نام پہ کیوں رسول کے نام پہ کیوں وادی گروپ نام رسول کے کام یا نام پہ کیوں ارے ارے ارے سر بس ایسا ہی ہے نا اس لیے کہ رسول کو بھی آتنکواد دیا تھا نا اللہ نے انہوں نے اپنی حدیث میں کہا ہوا صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں حدیث ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے آتنکواد کے ذریعے فتو دی فتح دی ہے آتنکواد کے ذریعے فتح دیا تو رسول کے اپنے میسج ہیں یہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں تو اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں بلیک لسٹ حبیبی جی آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں سر میرے یہی بولنا چاہتا ہوں تم قرآن کی آیتوں کو اس طرح پیش کرتے ہو جیسے ابھی تم بول رہے تھے اللہ نہیں سکولرز ہیں صحیح کرنے کے لیے لیکن تم جیسے تم بولتے ہو اللہ سے پر کوئی سکولر کو لے ہیں سر سکولر کو لے ہیں جیسے تم بولتی ہو اللہ سے اوپر کوئی یہی مطلب تم بس یہی کالر کو تمہارا ہے نا سر تمہارا یہی کرنا ہے کہ کسی طریقے سے ٹریٹی کو تم پیش کرنا چاہتے ہو بٹ تمہیں پتہ یہ ٹریٹی پوری پیش نہیں کی ابھی تو میں نے ٹریٹی پیش بھی نہیں کی لیکن تم نے پیش وہی کرنی ہے نا جس ٹائپ سے تم وہ ماحول بنا رہے ہو تم نے پیش تو وہی کرنی ہے محمد نے چوری کیا ٹرینٹی کا مال لیکن وہ ایک سیپریٹ چیز ہے آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں اپنے اسکالر کو لے کے آئیں گے چوری کب کی یار وہ سارے محمد چوری کا مال ہے نا سارا محمد نے جتنا بھی مال چوری کیا وہ چوری یہیں سے کیا نا بائبل سے کیا کچھ کچھ اس نے زوراسٹرین کی کتاب سے کیا کچھ اس نے بیبلونین سے کیا کچھ اس نے اوکے جب آپ کے پاس جب آپ کے پاس نالج ہو جائے گا تب آ کے میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیجیے گا ورنہ جس کے پاس نالج ہے اس کو بلا لائیے چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے چلے سر بہت بہت شکریہ دھنیہ واد سر آپ کا آپ جڑے آپ کے جڑنے کا شکریہ نہیں جی آپ دیکھیے سر ہمارے مومنس کی یہ حالت ہو گئی ہے اب دے آر جسٹ ایکوزنگ لیکن وہ بتا نہیں سکتے کیونکہ توحید جس نے پارٹ ون پارٹ ٹو دیکھ لیا ہے اس کے پاس آنسر نہیں ہے اس کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں تھنگس آر ڈن منا بھائی سپر چیٹ لے لیں ناؤ مومنس are taunting instead of defending یہ دیکھے یہ حالت ہو گئی ہے یہ حالت ہو گئی ہے سر سبحان اللہ اینڈ ماشاء اللہ چلے سر آگے ہم اسلام صاحب ہیں ان کو لیتے ہیں اسلام صاحب سواگت ہے آپ کا آپ مسلمان ہیں بھائی بھائی کیسے ہے آواز آ جی سر آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے سر اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے بھائی سیدھا سیدھا بول رہا ہوں ڈاؤٹ ہے سر پھر آپ ایسا کریں اسٹریم یوٹیوب پہ جا کے سنیے جب آپ کا ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا تو آ ہاں۔ کے بتائیے گا کہ آپ کا ڈاؤٹ ختم ہو گیا اور اگر آپ کا ڈاؤٹ نہ ختم ہوا اور آپ پکے ہو گئے تو بھی آ کے میرے ڈبیٹ کر لیجیے گا ایک چیز کلیئر کرنا تھا تھوڑا سا مطلب سمجھنا تھا تھوڑا سمجھائیں گے فائدہ کیا ہوگا سمجھانے کا نہیں فائدہ کچھ نہیں ہے میرا تھوڑا فائدہ ہوگا نہیں آپ یہاں تو بتائیں یہاں تو بتائیں یہ وہ ٹاپک ہوگا جس پہ آپ اسلام چھوڑ دیں گے اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اسٹریم سنیے اور بیٹھ جائیے اور اگر میری ساری اسٹریم سننے کے باوجود ابھی تک آپ اسلام میں ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ ہٹ درمی پہ ہیں اور ہٹ درمی کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا سر نہیں سیدھا اسلام ابھی فلو نہیں کر رہا ہوں ابھی بالکل سوری دیا اس سائڈ اور ایک دن بات بھی ہوا تھا آپ سے سر دیکھیں اگر چھوڑ دیا ہے تو بھی مجھے آپ سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ نے بھی چھوڑنا ہے تو بھی بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ میرے ٹاپک پہ اگر کچھ کہہ سکتے ہیں سو دفعہ کہہ دیجئے نہیں کہہ سکتے تو ابھی سنیے اور جب آپ کے پاس یقین ہو جائے گا کہ اسلام غلط ہے تو آ جائے گا یہاں یقین ہو جائے گا کہ یہ ایک آخری نقطہ ہے اگر اس کا جواب مل گیا تو میں اسلام چھوڑ دوں گا تو بھی آ جائیے گا نہیں ایسے تو بہت چیز مطلب میں کلیئر ہوں کہ اس میں غلط ہے بہت چیز میں کلیئر ہوں تو پھر ابھی تک اسلام میں کیوں ہے نہیں ہے نہیں ہے بھائی اسلام نہیں ہے ابھی نہیں <laughs> ماشاء اللہ بہترین تھینک یو مبارک ہو آپ کو سر اسلام سے باہر آنا بہت بہت شکریہ سر مطلب میرا ایک تھوڑا سا سوال تھا ایسا کہ اگر اللہ سب کچھ بنایا ہے نا تو کہیں نہ کہیں ایک جگہ میں رک کے بنانا پڑے گا ہے کہ نہیں تو وہ جگہ کس نے بنایا بالکل نہیں کسی جگہ رک کے نہیں بنانا پڑے گا سر سر تھینک یو آپ جڑے اور اس قسم کی لاجکس مجھے آ کے پلیز مت دیا کریں سر کہیں اور جا کے دیا کریں جی جناب ہیومن ایس کے آپ مسلمان ہیں سر ہاں آواز آ رہی ہے جی سر آ رہی ہے آپ مسلمان ہیں سر ہاں، آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی جی جناب کیا کہنا چاہتے ہاں، ہیں اوکے ان کا انٹرنیٹ بھی اگر آپ جیسا ہوگا تو ہم کیسے ان سے بات کریں گے ان کو ذرا انٹرنیٹ چالا دے کے بھیجیے کون سے اسکالر جڑ رہے ہیں ان کا نام کیا ہے جی صاحب ان کا نام کیا ہے کون جڑ رہے ہیں بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو ہاں جی اب آ رہی ہے سر کون سے اسکالر ہاں، جڑ رہے ہیں سر ان کا کیا نام ہے ایک سر مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی تو اسکالر کی کیسے آئے گی سر آپ کو میری آواز آ رہی ہاں، آپ کی آواز آ رہی ہے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ مجھے آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے اسکالر کی کیسے آئے گی دیکھو اسکالر کیا آ رہی ہوگی منا بھائی آپ کو ان کی آواز آ رہی ہے نہیں سر میرے کو ان کی آواز برابر نہیں آ رہی ہے میرے کو حساب سے یہ اسپیکر پہ ہیں اور فون ان کے منہ سے بہت دور رکھ کے بات کر رہے تھے لاسٹ میں آواز تھوڑی صحیح آئی تھی چلو ایس کے صاحب آپ کی آواز ہی ہمیں نہیں آ رہی جب آپ کا اسکالر آ جائے گا تو ان کو لے آئیے گا اور کسی اچھی جگہ پہ بیٹھ کے بات کروائیے گا میں میں میوٹ میوٹ کرتا کرتا ہوں ہوں میں میوٹ کرتا ہوں اوکے یار please do not waste time sir اچھا جی اوکے جی ہم آگے چلتے ہیں سر اپنے اسی ٹاپک کے اوپر ایک اور آیت آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ابھی ہم نے دکھایا کہ اللہ کوئی دعا کر رہا ہے اللہ پرے کر رہا اللہ سلاد کر رہا سلاد کو آپ جس طریقے سے مرضی تروڑے مروڑے سلاد کا مطلب رحم نہیں ہوتا کیونکہ آیت کے اندر دیکھیں تو آپ کے پاس دونوں چیزیں ٹھیک ہے سلاد بھی ہے اور رحم بھی ہے ٹھیک ہے قرآن میں جگہ جگہ ان مسلمانوں اسکالرس کی جو حجت ہے وہ خراب ہو گئی ہوئی ہے بیکوز اگر ہم دیکھیں قرآن میں سلاد کے علاوہ برکا اور رحمہ دونوں ہیں اگر برکت ہے تو قرآن کے اندر برکت کی آیتیں سیون نائنٹی سکس برکا الیون سیونٹی اور اگر آپ اسی آیت میں دیکھیں رحم جو ہے وہ یہاں پہ میں ربیم رحمت اور رحمت یا بلیسنگ یہ بھی اسی آیت کے اندر موجود ہے سو آپ سلاد کو رحمت اور برکت کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے اٹس ناٹ پاسبل یہ پاسبل نہیں ہے یہ مجبوری ہے ان اسکالرس کی کہ وہ اس طریقے سے حرکت کرتے ہیں کیونکہ بغیر یہ حرکت کیے وہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں مسٹر سنجے دھیرا آپ ایک نان مسلم ہیں میں آپ کو بلاک کر دوں گا نیکسٹ ٹائم میں اور پھر آپ نان مسلم اسٹریم میں نہیں جڑ سکیں گے so don't do that leave the stream please ابھی ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی دو کام کرواتا ہے وہ کتاب کو پڑھنے کے لیے تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وہی کے ذریعے نادل کی گئی ہے یہ ایک پری ہے اور نماز قائم کرو ملٹیپل آیتوں میں دو دو چیزوں کے اوپر بتایا گیا ہے نماز قائم کرنا اور سلاد قائم کرنا یعنی کہ سلاد قائم کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا یہ دو کام جو ہیں جگہ جگہ قرآن میں بتائے گئے ہیں اور اگر یہ دو کام اللہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ عبادت کر رہا ہے عبادت کرنے کے لیے آپ کو عبادت کرنے والا کوئی خدا چاہیے لہذا دیر از اے گاڈ بگر دین اللہ دیر از اے گاڈ بگر دین اللہ ٹھیک ہے اب وہ جو بگر گارڈ ہے وہ کون ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے وہ بھی اسلامک کے اندر کہ اللہ اللہ سے بڑا کون ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب بھی آپ عبادت کریں گے سلاد کریں گے آپ پھنسیں گے جیسا کہ میں نے بولا کہ اسلام کے اندر تفاسیر کے اندر بھی ہم جائیں گے اور آپ تفاسیر کے اندر دیکھیں گے کہ لوگ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے سلاد کو بچا سکیں کہ یہ نماز نہیں ہے جب وہ اللہ کے لیے یوز ہو رہی ہے لیکن ایونچولی پھر پھنستے ہیں کیونکہ سلاد کو آپ کسی اور رمضے میں یوز کر ہی نہیں سکتے بیکاز سلاد کا مطلب ہی سپلیکیشن ہے عبادت ہے ہمارے ساتھ ایک اور بڑے منہ پھٹ قسم کے مسلمان جڑے ہیں ان کو بھی دو منٹ لے کے ختم کرتے ہیں تاکہ پھر ہم اپنی بات آگے کریں جی رومن امپائر صاحب آپ تین چار دفعہ آئے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھ کو بار بار نکال رہے تھے لیکن تب بھی آپ مجھ کو پہچان گئے بہت بڑی بات جی ایڈم جی بولیے آپ اپنی بات رکھنا پسند کریں گے کہ نہیں آپ کافی دیر سے جڑ کے سن رہے ہیں ہیلو جی جناب اپنی بات رکھیے تو آپ کا سوال اس سے پہلے والا کون سا آیا تھا ذرا سے پھر سے لائیے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے سر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا سوال کیا ہے آپ کافی دیر سے جڑ کے سن رہے ہیں اللہ سلاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا اچھا تو اس پر ذرا سلاد میں تھوڑا سا اپنا یہ رکھیے تو کیا بولتے ہیں پوائنٹر رکھیے اللہ سلاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا وہی تو بول رہے اس میں پوائنٹر رکھے نا تب سمجھ میں آ جائے گا پبلک کو دھوکا دے سلاوات کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آلریڈی بتا چکا ہوں فالسیفائڈ ٹرانسلیشن یہ لوگ کرتے ہیں تو مجھے یہ مت پڑھائیے آپ ابھی پیدا ہوئے میں ابھی پیدا نہیں ہوا میں نے آپ سے پوچھا ہے سلاوات کا مطلب کیا ہوتا ہے بقول آپ کے میں نے تو بول دیا پوائنٹر رکھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آپ نہیں سمجھا رہے پھر اس بعد مجھے یہ سمجھانا پڑے گا اور کیا سمجھائیے میں اور کیا کہہ رہا ہوں کہ سمجھائیے آپ ایک بار پوائنٹر رکھ دیجیے نا اس کے بعد سمجھا دیتے آپ سمجھائیں گے تو میں پوائنٹر بھی رکھوں گا بولیے اپنی حجت پیش کریں میں پوائنٹر بھی رکھتا ہوں اس کا مطلب یہاں پہ نکل رہا ہے یہ جو قرآن کے آیا تھا آپ کا جی چلیے آپ تو نکل رہے میں میں اپنے رہا کتنا ٹو جی آپ کو پتا بھی نہیں سلاباد کا مطلب کہ آپ نے پوائنٹر رکھوا کے بولنا ہاں چلیے پوائنٹر رکھ دیے بلیسنگ ہوتا ہے تو اب بتائیے اس سے آپ کو کیا اختلاف ہو رہا ہے بتائیے سلاوات کا مطلب بلیسنگ ہوتا ہے نا چلیے بلیسنگ ہے لے لے رہے کیا اختلاف ہے برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے <laughs> ارے سلاوات کا بلیسنگ اگر لے لیتے تو کیا غلط نکلتا ہے یہ بتائیے ہمارے why was Allah so stupid کہ وہ لفظ برکت برکات برکت کو یوز نہیں کیا وہاں پہ سلاوات کو یوز کیا پلیز بتائیے دقت کیا دقت کیا کیونکہ سلاوات کا مطلب بلیسنگ نہیں ہوتا فالسیفائڈ ٹرانسلیشن ہے جو کہ میں نے پہلے بتا دیا اب آپ نے بتانا ہے کہ سلاوات کا مطلب بلیسنگ کیسے ہو گیا جبکہ عربی میں بلیسنگ کے لیے لفظ ہے برکت ارے بھائی اگر ہم انگلش میں کسی کا تعریف کریں گے امیزنگ بولیں گے آؤٹ اسٹینڈنگ بولیں گے ہمارا دل ہم جو بولے آپ exactly. تو میں نے یہی بولا ہاں، ہے سلاوات کا مطلب بلیسنگ ہوتا ہے یہ مجھے ذرا پہلے سمجھا دیں کس ڈکشنری میں آپ نے پڑھا تو آپ کے حساب سے کیا نہیں ابھی جو آپ جو پوائنٹر رکھے وہی ابھی آپ کا دلیل ہو گیا اگر آپ کو غلط لگ رہا ہے کیا صحیح ہو اچھا، بتائیے جی میں نے آپ کو بتایا ہے سلاوات کا مطلب ہوتا ہے پریئر عبادت دعا سپلیکیشن جی سپلیکیشن کو ذرا اردو میں ترجمہ کر دیجیے دعا سپلیکیشن جی۔ میں نے پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے اندر دکھایا تھا کہ سپلیکیشن از عبادہ دکھایا تھا جی جی کیا سپلیکیشن عبادت ہے بالکل عبادت ہے اوکے تو مجھے بتائیے کہ اللہ نے ورڈ برکت ادھر کیوں نہیں یوز کیا سلاوات کیوں یوز کیا اگر ہم سلامات یوز کر دے رہے تو غلط کیا ہو رہا ہے یہ تو بتا دیجئے جی میں نے آپ کو بتا دیا غلط کیا ہو رہا ہے اللہ کو سلاوات کرنے کے لیے اس سے بڑا الہ چاہیے ورنہ آپ سلاوات اچھا۔ نہیں کر سکتے اچھا اس آیت کا معنی چل ٹھیک ہے ہم تو پڑھ دیا اب آپ کے اکارڈنگ اس آیت کا مطلب کیا نکل رہا ہے یہ تو پورا مطلب بتائیے بھائی آدھا ادھورا کیا بتا رہے پورا بتائیے اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے جی میں بتا رہا ہوں آپ آپ کو اگر سننا پسند کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں مطلب اس کا مطلب ہے ہے وہ وہ ذات جو اچھا۔ نماز پڑھتی ہے یا دعا کرتی ہے یا سپلیکیٹ کرتی ہے ان لوگوں پر اور اپنی رحم بیچتی ہے ان لوگوں پر اور وہی لوگ ہیں جو کہ سیدھے رستے پہ ہیں <laughs> کا مطلب کیا ہے آپ یہ ترجمہ کر رہے سر یہی ترجمہ ہے اس کے علاوہ ترجمہ آپ مجھے دکھائیں ذرا کس آپ یہ بتا سکتے یہ جو سلاوات اگر آپ اس کو کاپی پیسٹ اگر کر کے گوگل میں ڈال کے اگر پبلک کو اگر اپنے بندر ہمت ہے ذرا دکھائیے تو سلاواتن کو کاپی کریے اور پیسٹ کریے آپ مجھے یہ بتائیے میں گوگل میں بھی لے جاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیے پورے قرآن کے اندر پورے قرآن کے اندر سلاوات اور سلاوات جب آیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی تو وہ کس چیز کے لیے آیا کا مطلب ٹھیک ہے اور ہاں، ہے چلیے آپ آئیے نا ہم آپ کو ابھی آپ نکل پیسٹ کرنے گوگل میں جی جی وہی کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے ہاں۔ وہ والا ٹیب نہیں لانا مجھے ٹیب لانے کے لیے اسے ہٹانا پڑے گا نا تو یہ آپ کے کہنے پہ میں نے سلاوات ان کو وہاں سے کاپی کر کے یہاں پہ ڈال دیا یہ کیا لکھا بس سر سر جو آپ کہیں گے میں کرتا جا رہا ہوں سلاوات ان کو سیدھا گوگل میں ڈال سیدھا گوگل میں ڈال ڈالا سر یہ آپ کے سامنے ڈالا ہے آپ نے کہا تھا گوگل میں ڈال کے مجھے اس کی ٹرانسلیشن دکھا دی نہیں ہم بول رہے تم ڈائریکٹ گوگل میں ڈال ڈائریکٹ گوگل میں ڈال کیا لکھا دیکھو میرے بھائی بات یہ ہے آپ نے مجھے یہ بولا میں نے آپ کے لیے وہ بھی کر دیا میرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ معنی کہاں سے لے رہے ہیں جو آپ لینا چاہتے ہیں یہ کچھ مانوں میں سے ایک مانا ابھی ہم بتا اچھا، رہے جیسے دوسرا ہے وہ کہاں پہ ہیں اسی لیے تو بول رہے تم کو ڈالنا جب جی۔ آپ ایسا کریں آپ ایسا کریں کیسا کریں لے کے آئیں اور جب آپ لے کے آئیں گے نا تو پھر آپ ان کی ہم سے بات بھی کر لیجئے گا ٹھیک ہے نا اسی لیے بولتے ہیں بھائی کہ تم الو کو تو میکرونی اوکرینی کو تو بلا لیا الو کو پیسے چلے سر اب ڈونٹ ویسٹ ٹائم یار آج میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور میں I can not do B S with you seriously you gotta you gotta go and study and then come back جب آپ کم بیک کر سکتے ہوں گے don't waste my time I don't have enough patience with you guys any more okay واپس آتے ہیں سر اپنے اسی چیز کے اوپر میں اسی لیے کہتا ہوں ان بچوں کو کہ یار don't do this don't do this میرے ایسے نہیں کریں اوکے واپس آتے ہیں سر ایک اور جگہ پہ اللہ صاحب آپ کے جو ہیں وہ فرماتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں ٹھیک ہے قرآن سورہ عذاب کی آیت نمبر ترتالیس ہے ٹھیک ہے اللہ یوسلی یوسلی جو ہے وہ بھی سلاد سے نکلا ہے ٹھیک ہے وہ بھی لفظ سلاد سے نکلا ہے وہی ہے وہ ذات یوسلی جو پرے کرتی ہے علیکم و ملائکتی تھی اور وہ بھیجتی ہے اور ملائکہ بھی بھیجتے ہیں اچھا یہ جو آیت ہے نا یہ بڑی ڈفرینٹ ہے یہ بڑی ڈیفیکلٹ آئے تھے مسلمانوں کے لیے کیوں ڈیفیکلٹ آئے ہے کہ اگر یہ بلیسنگ ہے تو ملائکہ کیسے بلیسنگ بھیج سکتے ہیں اب یہاں پہ سب سے بڑی جلیبی بنتی ہے نہیں بھیج سکتے بلیسنگ صرف خدا نے بھیجنی ٹھیک ہے کوئی بھی اگر بلیسنگ بھیجے گا تو وہ خدا کی بھیجے گا ایک بندہ اپنے پاس سے بلیسنگ نہیں بھیج سکتا کوئی بھی بندہ اپنے پاس سے بلیسنگ نہیں بھیج سکتا بلیسنگ اللہ ہی بھیج سکتا ہے اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے ملائکتی دیکھیں انگلش کی ٹرانسلیشن دیکھیں کتنا مزیدار گیم ہونے لگی ہے it is has blessing upon you and his angel اب بریکٹ میں دیکھیں آسک ہم ٹو ڈو سو اب بریکٹیں گی پرابلم یہ ہے کہ یہ آیت میں بہت بڑا مسئلہ ہے جیسے ہی اللہ نے یوسلی کر کے ملائکہ کو بیچ میں ایڈ کر دیا تو میری پرانی والی سٹریم یاد رکھیں لاسٹ سیٹرڈے کی میں نے کہا تھا کہ اللہ نے اینجلز کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے کئی مقامات پہ اللہ سے چھوٹے والے الاز ہیں اینجلز اللہ سے چھوٹے والے اللہ ہیں فرشتے اللہ سے چھوٹے والے ہیں فرشتے علاج کیوں کیونکہ اگر یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تو who Allah the usually usually comes from سلے علیکم اپون یو و ملائی گاتی اینڈ ہز اینجلس اب وہ ہے اور اس کے اینجلز ہیں کر کیا رہے ہیں یوسلی یوسلی ہز بلیسنگ اب نا پرابلم یہ ہے کیوں بھائی یہ دونوں ایک ہی کام کیسے کر سکتے ہیں اور اگر ایک ہی کر سکتے ہیں تو دوسرے کیسے کر رہے ہیں وہ بلا کام ٹھیک ہے اگر ہم اسی طرح اسی سورہ عذاب کی دس آیتیں اور آگے چلے جائیں آیت نمبر چھپن پہ چلے جائیں یار ایک سیکنڈ یار ہمارے پاس ایک اور سپیمر ہے think about that think about that اگر آپ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ کو میں پرماننٹلی بلاک کر دوں ٹھیک ہے تو اسٹریم یارڈ کا لنک اوپر پڑا ہوا ہے آپ آ سکتے ہیں اور اگر نہیں آنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے نالج آپ لوگوں کے لیے اوپن ہے سنیں سمجھیں انڈرسٹینڈ کریں اپنے بڑے سے بڑے اسکالر کو لے کے آئیں سر یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اوپن لائف اسٹریم ہے یہ کل کلین اور اسپیمنگ نہ کریں مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں سر اس کے بعد آتا ہے ان اللہ و کا تو یوسل النبی سر دیکھیں آپ کے پاس سلاوات بھی آ گیا آپ کے پاس یوسلی بھی آ گیا اب آپ کے پاس آیا یوسلون دیکھیے گا یوسلون ٹھیک ہے بے شک ان بے شک اللہ اور ملائکہ اور اس کے فرشتے کیا کر رہے ہیں یوسلون کو بلیسنگ کریں گے آپ دیکھیے کیا ان لگا Indeed, Allah confers blessing on the Prophet and his angel ask him to do so. ایسا تو نہیں ہے بریکٹے تو نہیں ہے وہاں پہ قرآن کے اندر بریکٹے نہیں ہے قرآن کے اندر بریکٹے نہیں ہے لہٰذا یوسلون کو آپ نہیں کر سکتے کیسے کریں گے اب اللہ کیا کرے گا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں اب اگر آپ نبی پہ درود بھیج رہے ہیں نا اللہ اگر نبی پہ درود بھیج رہا ہے ونس اگین درود کیا ہے کبھی آپ نے درود پڑھا یہ سنیے درود کیا ہے تاکہ آپ کو پتا لگ جائے کہ یہ ٹرانسلیشن بھی کتنی فالسیفائڈ ٹرانسلیشن ہے اور ہمارے ساحل بھائی جڑ چکے ہیں جناب عزت ماب سواگت ہے آپ کا او ہو لالا کیا حال چال سر بالکل ٹھیک ٹھاک سر ابھی ہم تھوڑا سا اگر آپ سن رہے ہوں گے تو آپ کو پتا لگا ہوگا کہ ہم نے قرآن کی کوئی دس پندرہ آیتیں دکھائی ہیں سلاوات کے اوپر اور اس کے بعد ہم تین آیتیں دکھائی ہیں جس میں اللہ سلاوات کر رہا ہے ہاں وہ میں نے سنا اللہ جو سلوات کر رہا ہے رسول پہ یو یو منا بھائی یو یو مما بس لاس کیا حال چال ایک دم کڑک بھائی کیا بولتی پبلک کیا حال چال پبلک آج ٹھنڈی ہے بھائی دو ہزار یوزر بیٹھا ہے آئی ڈونٹ نو پبلک ٹھنڈی ہے بھائی سیٹرڈے نائٹ ہے پبلک دھوم مچاؤ ذرا آئے گی آئے گی بھائی ابھی دس ہی بجے اور استقبال ہوا یا نہیں ہوا سر ابھی تک آئے ہیں ٹھلے آئے ہیں پڑھا لکھا کوئی نہیں آیا دیکھتے ہیں کوئی آج ابھی پڑھا لکھا والا آ جائے تو بڑا اچھی بات ہوگی لیٹ سی ایک مومن صاحب جڑے یہ پڑھے لکھے ہوں تو جی مسٹر مومن سواگت ہے آپ کا جی بھائی بتائیں جی سر بتا تو دیا آپ سن رہے تھے نا تھوڑی دیر پہلے سے آپ بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا تھا میں اسی لیے آپ لوگوں کو فوراً اب نہیں لیتا میں دس پندرہ منٹ دیتا ہوں کہ آپ کو میرا آرگیومنٹ پتہ لگ جائے تاکہ مجھے ریپیٹ نہ کرنا پڑے جی لگ گیا دوبارہ اسکرین پہ لیا یہ لے میری جان یہ دیکھیے سر یہ دیکھیے سر ان اللہ و ملائکہ تو یسلون علی النبی سر کیا کہتے ہیں سر اس سے پہلے والی جو ملائکہ علیہم صلوات نے دکھائی تھی ایک بار اس پہ کیا اعتراض ہے پہلے یہ بتا دیں پھر ہم اس پہ بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ اب میں یہاں پہ آ چکا ہوں یہ بتا اعتراض آپ بتائیے آپ کیا اعتراض ہے اللہ اور اس کے فرشتے سلے کر رہے ہیں نبی کے اوپر ہاں یا نا بالکل کر رہے ہیں اوکے اللہ سلے کسے کرتا ہے سلاد سلاد کا آپ کو استعمال پتا ہے سر سلاد کا استعمال اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ بلیسنگ کے طور پہ ہو سکتا ہے دیکھیے سلاد کی تین قسمیں میں بتاتا ہوں تینوں کا مطلب جی سلاد کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو اس کے معنی ہے رحمت بھیجنا سلاد کی نسبت اگر فرشتوں کی طرف مطلب کرنا تینوں بتا دیں پھر آپ رک جائیں اللہ کی طرف ہو تو اسی سلاد کا مطلب ہے کیا کرنا رحمت بھیجنا رحمت بھیجنا لیکن رحمت تو اللہ نے خود قرآن میں یوز کیا آلریڈی تو جب جی۔ اللہ خود قرآن میں یوز کرتا ہے کہ وہ سلاوات بھی بھیج رہا ہے اور رحمت بھی بھیج رہا ہے تو یہ ٹرانسلیشن تو فالسیفائڈ آپ کی پہلی یہ دیکھیں سن سن لیں لیں چپ کر کے سنیں چپ کر کے سنے پہلے آرگیومنٹ سنے پھر بولیے گا آپ نے کہا سلاوات کا مطلب اگر اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا مطلب ہوتا رحمت دین اللہ از ریئلی ریئلی سلی کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان لوگوں کے اوپر سلاواد بھی بھیجتا ہوں اور رحمت بھی بھیجتا ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ کے مطابق اگر سلاواد کا مطلب رحمت ہے تو اللہ رحمت بھی بھیجتا ہے اور رحمت بھی بھیجتا ہے یہ کتنی اسٹوپڈ ٹرانسلیشن کی ہے سر آپ نے سن لیا وجہ ہے سامنے کسی بھی زبان کی ادب کا یہ اصول اور قاعدہ ہے اگر آپ ادب سے واقف ہوں کہ مترادفات لائے جاتے ہیں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے تو یہاں پر سلاطن کے بعد رحمت تاکیدن لائے ہیں نہ کہ مطلب ڈبل وہی بات کہنے کے لیے یہاں رحمت یہ تاکید نہیں ہے تاکید میں ایک ہی میننگ کے دو لفظ نہیں لگائے جاتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے نہیں لگائے جاتے وہ لگائے جاتے ہیں سلاوات و رحمت دونوں اکٹھے ہونے چاہیے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے جیسے الائی کا علیہم سلاواتم میں ربیم رحمت اس طریقے سے نہیں ہوتا آپ مجھے جو جلیبی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہاں پہ نہیں چلے گی سر وہ ممبر پہ جی۔ جب مولوی بول رہا ہوتا ہے اور سامنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں زمین کے اوپر چونکری مار کے ہل ہل کے سن رہے ہوتے ہیں وہاں پہ چل جائیں گی ادھر نہیں چلتی سر اب لیے آپ نے یہ کہا کہ تاکید کے لیے ایک ہی میننگ کے دو الفاظ نہیں لگائے جاتے آپ نے ایک بات یہ کہی دوسری بات آپ نے یہ کہی نہیں میں نے کہی آپ میرے منہ میں الفاظ ڈال رہے ہیں چلیے دوبارہ کہہ دیے کوئی بات نہیں دوبارہ کہہ دیے غلطی میں نے کہا وہ دونوں الفاظ اکٹھے آئیں گے واو کے ساتھ وہ اس طریقے سے نہیں آئیں گے آپ نے ایک بات یہ کہی تھی اور ایک رحمان الرحیم رحمان الرحیم کسے کہتے ہیں بھائی اس ٹاپک مت جاؤ پہلے اس پہ رہو میں اسی آپ نے یہاں پہ دو باتیں کی ہیں ارے بھائی بات تو کر رہے ہیں رحمان الرحیم ہاں۔ دونوں اکٹھے ہیں نا ہاں، اس پہ آ جائیں گے ابھی ایک سیکنڈ رک جاؤ میں نے کیا پوچھا ہے اکٹھے ہاں، ہیں نا تمہاری بات صحیح میں مان اس طریقے سے آنے چاہیے تو ٹھیک ہے ہاں تو اگر اکٹھے نہ آ کر بیچ میں کسی اور سلے کا اضافہ ہو جائے تو تاکید نہیں ہوتی پھر وہ تین لفظ ہیں ہاں نہیں ارے سلاوات سلاوات سلا ہے نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے ہاں تو پھر تاکید نہیں ہوتی پھر اکٹھے نہیں ہو سکتے میری جان ہاں رحمان اور رحیم کا مطلب کیا دونوں کا مطلب بتائیں گے بھائی ہمیں اس میں جانا ہی نہیں ہے تم نے یہ کہا دکھا رہا ہوں قرآن سے بچے جی میں قرآن سے ہمیں اس پہ نہیں جانا مجھے جانا ہے رحمان اور رحیم کا مطلب کیا ہے ہاں بھائی اکٹھے ہیں مطلب جو ہے اس کا مطلب تھوڑا بہت فرق ہوگا اور تاکید بھی ہے ٹھیک ہے ساری بات انیس بیس کے فرق کے ساتھ ہے رائٹ ہاں، اگر سلاوات کا مطلب ہاں۔ اب اگر سلاوات کا مطلب بلیسنگ ہے رحمت ہے تو پھر اللہ نے یہاں پہ رحمت ساتھ میں کیوں یوز کیا اس کا مت اس کا ہونا چاہیے الائی کا علیہم سلاوات و رحمت من ربیہم ایسے نہیں لکھا ہوا ہاں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سن لیے میری بات سن اور قرآن کو ہاں۔ ثابت کریں آپ نے یہ کہا کہ اگر بیچ میں کوئی اور لفظ آ جائے تو پھر بھائی میرا پوائنٹ تو لے لو اپنی تمہاری بات پہ اعتراض ہے نا ہم کو اعتراض تو لے لو قرآن ثابت کریں تاکہ سکرین پہ دکھائیں میں نے آپ کو سکرین پہ دکھا کے بات کی اب آپ نے سکرین پہ دکھانا ہے مجھے دیں کہاں پہ جاؤں وہاں سے میں بھائی میں بھائی میں موبائل سے ہوں میں آپ کو ابھی اپنی بات ثابت کرنے کی لنک لے کے آ جاؤں میں لنک دوں گا آپ نے یہ کہا مجھے آپ نے مجھے قرآن کی آیت دکھانی ہے جو اس کو میں پڑھوں اور مجھے سمجھ آ جائے کمال ہے یار اچھا ٹھیک ہے قرآن کی آیت سے یہ ثابت کر دو کہ اگر دو لفظوں کے بیچ میں تیسرا لفظ آیا تو تاکہ نہیں ہوتی ثابت کرو کیونکہ قرآن دو لفظ دکھا رہا ہے کسی بھی جگہ اس ہاں۔ نے اس طریقے سے دو لفظ اکٹھے یوز نہیں کیے کہ وہ سیم میننگ کے اندر ہوں مجھے ایک اور آیت متشابی آیت دکھا دیں یہاں پہ جو آپ کی بات کو پروف کر دیں پلیز چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آئے تھے اس آیت کے علاوہ مجھے متشاب دو لفظ اکٹھے یوز ہوتے ہوئے دکھائیں قرآن میں اس طریقے سے کسی بھی جگہ تو پھر کیا ہوگا اس سے پھر میں آپ کی بات مانوں گا نا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے اچھا ورنہ نہیں مانیں گے ورنہ کیوں مانوں کیونکہ یہ کہانیاں ہیں یہ کہانیاں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہانیاں کیوں یہ آپ کے اسکالرس نے آج کل کہانیاں دینی شروع کی ہیں جب انہیں پتا لگا کہ سلاوات میں تو یہ بڑی گیم ہو گئی اس سے اللہ سے بڑا اللہ ہو گیا تو سلاوات سلاد جو سلے جو کہ نماز کے لیے صرف ہوتا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کمن ایریا اور گیمیں بنائی میں آپ کو ارلی اسکالر ابھی دکھاؤں گا جو کہتے ہیں ہاں اللہ سلاد کرتا ہے یہاں پہ ان اللہ ملائی کا تو یوسلون عالن نبی ایک ہی لفظ ہے یوسلون وہ اللہ اور ملائکہ دونوں اکٹھے کے لیے ایک ہی لفظ یوز ہوا اب آپ لوگوں کے کمن کیریاں جو ہے نا وہ میں بچپن سے جانتا ہوں پڑھتا آیا ہوں سنتا آیا ہوں اور وہ کمن کیری یہ ہے کہ لفظ یو سلون ہی ہے اور یہ پاکستان کے علاقے میں زیادہ کمن کیری ہے وہاں پہ ڈفرینٹ ہے یو سلون جو ہے وہ بلیسنگ ہے اللہ اپنی خود بھیج رہا ہے جبکہ ملائکہ جو ہے وہ اللہ کی بھیج رہے ہیں اللہ واز ریئلی ریئلی سلی ان ایکسپلیننگ دیٹ وہ یہ بات خود نہیں بتا سکتا اللہ اللہ نے دونوں کے لیے ایک لفظ یوز کیا ہے ایک ہی لفظ یوز کیا ہے اور وہ کسی کو نہیں پتا کہ اللہ نے ایک ہی لفظ کیوں یوز کیا ہے کیوں اللہ فرشتوں کو سائڈ میں رکھتا اپنی یو سلون بھیجتا اور فرشتوں کے کچھ اور بھیجتا اللہ نے ایسا نہیں کیا اللہ نے ایسا نہیں کیا اور آپ کے جو اسکالرس اچھے والے ہیں وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں درود بھیجتے ہیں یہ آپ کے تفیم القرآن سید علی مادودی ہیں آپ کو مادودی صاحب سے زیادہ پتا ہے ایک سیکنڈ میرا پوائنٹ لیے یہ وکٹم کارڈ نہ کھیلیے زیادہ ہاں درود کا مطلب بھائی میں نے یہی تو کہا کہ درود کی نسبت اگر اللہ کی طرف سب سے پہلی بات سن لیں یہ جو آپ نے بات کی اس کو وکٹم کارڈ نہیں کہتے ہیں وکٹم کارڈ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بارے میں بولوں کہ آپ نے مجھے کسی طریقے سے ذلیل کیا ہے ٹھیک ہے میں وکٹم کارڈ نہیں رہا جس کو وکٹم کارڈ اسٹوپڈ باتیں نہیں کریں میرے ساتھ سر مدے پہ بات کریں ٹھیک ٹھیک مدے پہ آ جائیے مودودی صاحب نے ترجمہ کیا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں ہے نا اور درود درود کس کے معنی ہے درود اردو میں کس کے معنی ہے یعنی درود کی ٹرانسلیشن عربی میں کی جائے تو کیا ہے درود دکھاؤں آپ کو کیا ہوتا ہے نہیں ایک سیکنڈ یہ تو کامن بات ہے نا درود کی ٹرانسلیشن عربی میں کی جائے تو سلاد ہے کوئی بات نہیں درود درود کہتے ہیں کسے سر نہیں نہیں سلاد نہیں ہوتا درود کسے کہتے ہیں سر سلاد نہیں ہوتا درود درود پڑھے نہیں نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ چھوڑیے آپ سلاد نہیں ہوتا درود کے معنی درود پڑھے سر کیا ہے وہ تو پڑھ دوں گا میں آپ نے ابھی جو آپ نے ابھی جھوٹ بولا ہے نہیں یہ ثابت کریں آپ سر میں نے کہا درود پڑھ تو دینا میری جان ارے میری جان ایک نہیں ہزار نہیں پچاس ہزار بار پڑھ دیں گے پہلے یہ بتاؤ کہ درود کے معنی سلاد نہیں ہوتے عربی میں ابھی ثابت کریں گے آپ کے سامنے جب آپ درود پڑھیں گے درود پڑھیں سر آپ پڑھیے ثابت آپ کو کرنا ہے میں کیوں پڑھوں آپ درود پڑھنا نہیں چاہتے آپ نے کبھی نماز میں درود نہیں پڑھا تو نماز ہوگی تب پڑھ لیں گے پڑھ لیں ذرا ایک دفعہ سارے درشکوں کے لیے بھی آپ پڑھ دیے نا پہلے آپ میری بات کا جواب نا میں میں میں بتایا بتایا تو تو پڑھ دیتا ہوں ہاں، اللہ محمد کیا مطلب ہوتا ہے سر آپ بتاتے رہیے مطلب امتحان مت لیا آپ بتاتے رہیے اب آپ سے پوچھ رہا آپ اتنے بڑے اسکالر آئے ہیں میرے پاس کبھی کبھی تو اتنا اچھا بندہ آتا ہے تو میں اگر آپ سے پوچھ رہا ہوں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو سر بتا دیں یا بتا دیں کہ آپ کو نہیں پتا سر آپ کو عزت دے رہا ہوں میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا میں بڑا اسکالر ہوں میں طالب علم ہوں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آتا ہوں آپ نے درود کا مطلب کبھی پڑھا بالکل پڑھا اور پڑھ بھی سکتا ہوں لیکن اصولاً یہاں پہ آپ کی دعویٰ آپ نے کیا ہے میں تو پوچھ رہا ہوں اس وقت تھوڑا سا پڑھ اچھا پوچھنے کا مقصد امتحان لینا ہے یا پھر مقصد بتائیں تو پھر پڑھ رہا ہوں میں مقصد مقصد بتانا ضروری ہوتا ہے بالکل ہر بات کا مقصد ہوتا ہے آپ تو یا تو یہ کہیے کہ میں امتحان لے رہا ہوں یا پھر یہ کہیے میں ہاں۔ سیکھنا چاہ رہا ہوں دو میں سے ایک ہی بات ہے تیسری بات ہے میں امتحان لے رہا ہوں آپ کا اگر آپ بتا دیں تو امتحان لینے کا حق آپ کو کس نے دیا میں تو بحث کرنے آیا ہوں آپ سے میری سٹریم ہے میں اپنی سٹریم میں امتحان لے سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو نہیں تو امتحان کس کس مطلب ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ امتحان لے رہے ہیں وجہ بتائیں کیونکہ میں امتحان لینا چاہتا ہوں میری مرضی اور میں نہیں دینا چاہتا میری مرضی اوکے پھر آپ جا سکتے ہیں سر آؤٹ نہیں آپ بات کریے درود پہ بات کریے درود پہ درود میں کیا لکھا ہے اللہم صلی علی محمد کیا مطلب ہے وہی مطلب ہے جو آپ کے دماغ میں اور آپ کو پتا ہے وہی مطلب ہے میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ آپ میرے سب بحث کرنے آئے ہیں سر بحث نہیں سر سیکھنے آئے آپ کو صحیح بات بتائیں گے نہیں آپ نے ابھی بولا ہے کہ میں آپ سے بحث کرنے آیا ہوں آپ کتنے بڑے ہیں ابھی آپ نے بولا میں بحث کرنے آیا ہوں ہاں، بحث کا مقصد کیا ہے بتائیں کہ اللہ صلی اللہ محمد کا کیا مطلب ہے اے اللہ محمد پر درود نازل کر فرما سلے کا مطلب درود ہو گیا درود کا مطلب سلے ہاں۔ ہو گیا سلے کا مطلب درود ہو گیا سرکولر گیم کھیلو سرکولر گیم کھیلو اللہ صلی اللہ اللہ اللہ اللہ محمد پر درود بھیج اور درود میں لکھا ہوا ہے اللہ محمد پر درود بھیج how stupid it is it is call you know what it is call it is call irony of the statement ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ نے یہ کہا کہ درود کے معنی سلاد کے نہیں ہے یہاں پہ تو ہو رہا ہے آپ تو غلط ہو گئے پھر آپ مجھے میں غلط ہو گیا نا ساری دنیا نے بول, سنا کہ میں کیسے غلط ہو گیا کہ اللہ صلی اللہ محمد صلی کا مطلب درود ہے اور درود کا مطلب صلی ہے اور یہ سرکولر گیم جو ہے وہ میں غلط ہو گیا میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا آپ ٹرانسلیشن دو آپ ٹرانسلیشن دو وٹ ڈز اٹ مینس اللہ صلی اللہ محمد اس کا کیا مطلب ہے آپ نے ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے کہا کہ درود کا مطلب سلاد نہیں ہوتا نہیں ہوتا آپ دوبارہ اسی پہ کہ نہیں ہوتا میں نے پوچھا ہے اللہ صلی اللہ محمد کا کیا مطلب ہے آپ کے مطابق دس بار کیوں بتاؤں ایک بار بتا تو دیا درود صلی اللہ درود بھیجتا ہے محمد پر اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما کیا مطلب درود نازل فرما اچھا تو سلیح کا مطلب درود ہوتا ہے آپ کے مطابق دو کئی مطلب ہے میں نے کہا نا کہ نسبت نسبت کے اعتبار سے مطلب بدلتا ہے میرے مطابق کا کیا مطلب میں آپ اچھا، کو دلیل دے اچھا، سکتا ہوں سو اچھا۔ یعنی کہ آپ صرف اور صرف کہانی کرنے کے لیے آئے ہیں کمال ہے بیسیکلی مادودی نے کہا اللہ کا درود ہوتا ہے یوسلون ٹھیک ہے مادودی نے بولا اللہ کا درود ہوتا ہے یوسلون مادودی نہیں مادودی ہے نام صحیح لو نام مودودی ہے وہ یار میری مرضی میں اس کا نام جو مرضی لوں وہ ایک شخص ہاں، شخص نے ہاں، نے بولا ہے مدودی مردود شخص نے بولا ہے کہ اللہ کا درود ہے محمد پہ ہم درود کو پڑھتے ہیں درود کی پہلی لائن ہے اللہ ہما اللہ محمد اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے درود اتنا سرکولر گیم میں اللہ کیوں نہیں لکھ سکتا تھا کٹ رہی ہے آواز میرے پاس آپ کے پاس مائکرو فون کا مسئلہ ہیڈ فون کا مسئلہ انٹرنیٹ کا مسئلہ میرا مسئلہ نہیں ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ہوگی آتا ہوں نیٹ صحیح کر رہا ہوں جی آپ نیٹ صحیح کر کے ہیں میری جان تو ساحل بھائی آپ دیکھ رہے ہیں گیم ہاں سرکولر موشن میں جا رہے ہیں ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں نا یہ ہو جاتا ہے سر یہاں پہ اور یہ قاعدہ اللہ نے کدھر بتایا بھائی کہ الگ الگ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کا معنی چینج ہو جائے گا کیونکہ مسلمانوں کو یہ والی گیم کرنے کی مسئلہ ہاں. ہے کیوں کیونکہ اللہ نے یہ صلاح کر دیا اپنا آپ الگ سے یہ مانا ڈال رہے ہو نا یہ قاعدہ آپ الگ سے ڈال رہے ہو اللہ نے کہا یہ قاعدہ بتایا اللہ نے کر دیا یہ صلاح گیم خراب ہو گئی اب وہ گیم خراب ہوگی تو اس کو صحیح کیسے کریں ارے اس کے لیے آئیں گے مسلمان وہ گیم خراب صحیح کریں گے سر یہ سپر چیٹ لیتے ہیں اللہ was very good throughout the FIFA World Cup unfortunately جس وجہ لٹل بٹ بیٹر سر یہ آپ نے ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا نا کہ وہ جو ہے وہ فیفا ورلڈ کپ میں تو انہوں نے گیم ڈالی لیکن وہ پھنس گئے any thank you so very much آگے چلتے ہیں ہمارے پاس ایک اور ہیں یہ کیا سر کہہ رہے ہیں گارنٹی کے ساتھ کیا سیونٹی ٹو ہورس جہادی کو ملے گی گارنٹی ہے سر اللہ کی جو مرے گا اس کو ملے گی ہاں اسے بھی زیادہ مل سکتی ہے Manmeet thank you so very much sir کسی دن میرے ساتھ بیک سٹیج میں گپ شپ لگا لیجئے گا سر سٹریم کا ٹاپک شاپک چینج ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا سوال بعض لوگوں کا ایسا زبردست ہوتا ہے کہ اس پہ میں کچھ بولوں تو مومن آگے کہیں گے نہیں پہلے میں نے وہ ڈیفینڈ کرنا ہے اور کچھ نہیں تو یار اس وجہ سے جو ہے نا ڈیریل ہو جاتا ہے تو میں ڈیریل نہیں کرنا چاہتا تھینک یو سو مچ بہت شکریہ ہمارے پاس ریپٹر جیٹ جی آئے ہیں ون تھاؤزینڈ روپیز کے ساتھ اللہ ڈیفیٹیڈ بائی یہ کون ہے سر ساحل صاحب یہ یہ پڑھا جا رہا ہے ہے کون Croatia when wins wins Islam FIFA Morocco کمال ہو گئی ارے انبلوک بربن Croatia Croatia okay Croatia Croatia football game کا کوئی کنٹری ہے okay okay okay okay all right got it Croatia کوئی کنٹری ہے جی thank you sir sorry about that اور اب کون آیا جی یہ دوبارہ ہے انبلوک بربن نیم سے ہوگا نیم سے ہوگا account super chat not going sir آپ کی سپر چیٹ آ رہی ہے سر میں نے بربن کو بلاک نہیں کیا ہوا اوکے جی تیری نان مومنوں کی سٹریم سن کے دل بھر دن بھر ایک ہی لائن گونجتے رہتا دھنیہ واد آئی اپریشیٹ اٹ دماغ کا بھوکال ہو جاتا ہے <laughs> تو سر جو لوگ پیار کرنے آتے ہیں وہاں پہ میں انہیں کیا کہوں I I do not appreciate you یار سیریسلی <laughs> جی سر راگو جا جی کیا ایف جی ایم ختنہ سنت نبوت مانی جائے گی سر فیمل جو ہے نا جو فیمل ختنہ وہ امام شافی کے مطابق ضروری ہے ایکسپلسٹ ہے لازم ہے لیکن امام ابو حنیفہ اس کو لازم نہیں کہتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے for the husband of the girl لڑکی کے خاوند کے لیے بہتر ہے کہ کر دیا جائے لیکن وہ اس کو لازم نہیں کہتے لازم نہیں کہتے ٹھیک ہے تو یہ فرق ہے اچھا جی جی اس کے بعد ہمارے پاس ریپٹر ایک دفعہ آیا ڈیفیٹڈ بائی کروشیا اسلام ہار گیا ہاں سر اسلام سر صرف جیتتا ہے تب ہارتا نہیں ہے لیکن اگر مسلم کنٹری جیت جائے تو سم اسلام جیت جاتا ہے لیکن اگر مسلم کنٹری ہارے تو پھر اسلام ہارتا نہیں ہے یہ ایک لاجک ہے جس کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکی اچھا جی ہمارے پاس ٹریپل فائیو آئے ہیں تلک یہ ہمیشہ ٹریپل فائیو کے سگریٹ پہ ہی رہتے ہیں تو سر کوئی ہندی پڑھ لے سر یورے کا مولوی بچوں کو ہل ہل کر ہل ہل کر پڑھاتے ہیں پڑھنے کو نہیں نہیں یورے ارے ساحل بھائی یار ساحل بھائی ہو گیا ساحل بھائی یورے کا مولوی بچوں کو ہل ہل کر پڑھنے کو پڑھنے کو مولوی بچوں کو ہل ہل کر پڑھنے کو اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کا دماغ سٹک جائے اور پچھواڑے کی نسے نرم ہو جائے آج پتا چلا میں ہندی میں فیل ہوتا تھا بھائی ساحل انڈین جی پالیٹیشین نہیں ہے کہیں ہاں یہ وہی ہے بھائی مولانا تھوڑی ہے اس سے کیا ڈیبیٹ ہوئے گی یار جو آدمی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میرے کو انڈیا کی پرائم منسٹر ایک حجاب والی لڑکی دیکھنے کی ہے وہ آدمی کو اسلام کے بارے میں کیا معلوم ہے پھر پرائم منسٹر ہو ہی نہیں سکتی لڑکی پہلے استقبار پھر یہ کیا ہے پھر مومن کرے شور اوکے آپ دو تین مومن جو آئے تھے گالیاں نکال کے نکل گئے تھے تھوڑا کامیڈی ہو جائے نبا seventy eight thirty three world کو ہے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یار یہ بات سپر چیٹ پر ڈیفیکل ہو جاتے ہیں سورہ نبا کی آیت بول رہے شاید تھوڑا یہ سیونٹی ایٹ کی تھرٹی تھری اس میں شاید کچھ کامیڈی ہے بولے ایسا تھوڑا کامیڈی ہو جائے نبا سیونٹی ایٹ تھرٹی تھری یار گوابن اتراب ہے یار کم آن یار full breasted woman of equal age ہیں سر سر آپ لڑکیوں سے باہر نکل آئے سر منوج یادو جی آئے I have read that only I have I have read that only why I commented sorry I don't find time for you your non-moment stream though I request to just quote it for your viewers sir thank you sir Yadav ji بہت بہت شکریہ sir واد جیسا کہ آپ نے کہا تھا uh, میں نے بولا تھا کہ آپ کو ضرورت نہیں صاحب فائیو ٹائپس کافر پلس اینیملس کے کتال کو کہا کون محمد نے کہا ہر جگہ پہ گیو می ون لوکیشن جہاں پہ اس نے نہیں کہا <laughs> ریپٹر جٹ جی ایک اور باقی کی ساری اسٹریم ایک طرف اور لاسٹ تین God bless you sir sir thank you so very much sir appreciate آگے چلتے ہیں سر یہ کون ہے عبید صاحب آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ بالکل ٹائم ویسٹ ہے سر آپ جا سکتے ہیں اچھا جی ہاں مومن صاحب واپس آ گئے جی مومن صاحب آپ کا ہاں جی۔ سواگت ہے بہت شکریہ آپ کے سواگت کا وہ آیت دوبارہ سامنے لائیں اور پھر اس پہ بات کریں اوڑے اوڑے اوڑے جی سر یہ آیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے جسٹ <sighs> سیکنڈ جی سر جی تو آپ اب آپ بتائیے اس میں آپ کو اعتراض کیا ہے دوبارہ بتائیے ذرا یا پھر وہیں سے شروع کریں کیا ابھی پانچ منٹ میں آپ سارے اعتراض سب کچھ بھول گئے سر ہاں تو نہیں بالکل نہیں بھولا میں اس لیے کنفرم کر رہا تھا تاکہ پھر وہیں سے بات شروع ہو سر مجھے سمپل سی بات یہ بتائیے ابھی آپ نے درود بھی پڑھ لیا ابھی آپ نے سارا کچھ پڑھ لیا ٹھیک ہے درود میں میں آپ سے پوچھ رہا تھا میں دوبارہ درود سامنے لے آتا ہوں اللہ صلی اللہ محمد کا کیا مطلب ہوتا ہے بتا چکا میں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرمائی ہے یہ تو سرکولر ہو گیا ساحل بھائی ان کو ذرا سرکولر والا چیز سمجھائیں کیونکہ میں شاید نہیں سمجھا سک رہا شاید آپ کی بات ان کو سمجھ آ جائے درود بھیجنے کا مطلب بتاؤ آپ درود بھیجنے کا مطلب ہاں کیا ہوتا ہے درود کی میں نے بتا دیا نا میں نے کہ درود کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو مطلب رحمت ہاں، اور بندوں کی طرف ہو تو بندوں کی طرف ہو تو دعا مانگنا یار یہ سیریسلی یہ آپ نے بھائی میرے پاس دلیل ہے سیریسلی کیا جو عربی لغت کے ماہرین نے یہ ان کا کہنا ہے اچھا ہاں۔ عربی لغت کے جو ماہرین ہیں انہوں نے کب کہا تھا اور اگر میں نے لنک بھیج دی اور سامنے دکھا دیا تو میرا میرا سوال آپ سے کچھ اور ہے کب کہا تھا کس سینچری میں کہا تھا یہ سینچری سے کیا مطلب کہا ہے بس عربی لغت کے ماہرین ہاں میں وہی بتا رہا ہوں کس سینچری میں کہا تھا نہیں پتا سینچری سے آپ کو کیا مطلب ہاں ہاں مطلب ہے جس وقت اسلامک مونتھیزم اسٹیبلش ہو گیا اس وقت ہاں۔ کہا تاکہ اس کو ڈیفینڈ کیا جا سکے میں یہی تو بول رہا ہوں اور میں کیا بولا ابھی جب میں نے اسٹریم آغاز کیا تھا میں نے کہا تھا کہ اسلام نے اسلامک ڈکشنری کو چینج کیا وقت کے ساتھ ساتھ تاکہ اسلامک مونتھیزم کو پروکلیم کر سکیں ہاں اب اب اس کے اوپر آپ کچھ بھی کہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ کسی بھی فیلڈ ہاں۔ میں اس کے ماہرین کا اعتبار ہوگا یا اس کا جس کو علی بے کا نہیں پتا یار کتنی عجیب بات کر رہے ہیں آپ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بات اسٹیبلش مچ لیٹر ہوئی ہے محمد کے ٹائم میں یہ بات اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ اس زمانے میں عربی تھی ضرورت ہی نہیں تھی اس کے ٹرانسلیشن کی یہی تو بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں جو یہ عربی تھی اس زمانے میں اٹ واز آل اباؤٹ اللہ کی دعا اللہ کی پریئر اللہ کی کیونکہ جو آپ کے ارلی اسکالر ہیں وہ اس کو اللہ کی دعا مانگتے ہیں نہیں مانتے کیا اللہ کی دعا ماننے کا مطلب کیا ہے تم یہ تو بتا دو نا میں میں تو کہہ ہی رہا ہوں کہ اگر بندے کی طرف نسبت ہے تو اس کا مطلب دعا میں خود مان رہا ہوں اوکے okay. اللہ میاں سلاد پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا نہیں تو یہاں نسبت اللہ کی طرف ہے بندے کی طرف تھوڑی ہے ہے ہے بالکل بالکل پڑھتا پڑھتا پڑھتا ہے درود بھیج وہ رحمت بھیجتا ہے نہیں اللہ میں کہتا ہے وہ ایک تسبیح پڑھتا ہے اور اس کے تسبیح ہے سبقت رحمتی غازبی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا مجھے علم نہیں ہے اس کا آپ حدیث سامنے لائیں یہ سر آپ کی تفسیر ہے آپ کے ارلی سکولرز آگئے یہاں پہ مجھے تو کوئی ہاں، مسئلہ نہیں ہے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لیا ہے سر پڑھئے سر کیا لکھا ہے کالا صلاة تبارک و تعالی سبوح القدوس سبقت رحمتی غزبی کیا مطلب ہے سر سبقت رحمتی کہ میری رحمت میرے غصے پر سابق غالب ہو گئی یعنی سبقت پا غالب ہو گئی نہیں سبقت پا جائے یہی مطلب ہے غالب ہونا بھی اس کا اس کا مطلب غالب ہونا بھی غالب ہو جائے ہوئی نہیں ہاں، ہے ہو جائے اچھا، اللہ اللہ جب یہ دعا کر رہا ہے اللہ جب یہ دعا ہاں۔ کر رہا ہے تو کس سے کر رہا ہے ایک سیکنڈ ہو جائے اس کا ترجمہ ہے یا ہو گئی ہو جائے دکھائیے ٹرانسلیشن کھول لیے اس کی اچھا ہو گئی ہے بالکل بھائی یہ ہے ہی مطلب یہ بات طے ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ اچھا وہ سلاد جو ہے سلاد کر رہا ہے کس نے کر رہا ہے ہاں۔ کتنی دفعہ پڑھا اس نے کیا چیز کتنی دفعہ یہ بات اس نے پڑھی تھی کون سی بات سبقت رحمتی غزبی اللہ نے مجھے کیا بار کتنی مرتبہ پڑھی مجھے نہیں پتا ایک مرتبہ تو پڑھی نا پھر کتنی بار بھی پڑھی ہو یہاں پہ سبقت ماضی کا سیگا ہے اور ماضی کا مطلب جو پہلے ہو چکا ہو ماضی کا سیگا جو پہلے ہو چکا ہو ہاں تو وہ پڑھی نا اس نے ٹھیک ہے ہاں, ہاں، ٹھیک ہے مدے پہ آئیے پوائنٹ پہ اوکے نا میرا کوشچن یہ ہے کہ جب وہ یہ ہاں۔ نماز پڑھ رہا تھا اللہ آپ کا تو وہ یہ نماز کس سے پڑھ رہا تھا نماز کہاں پڑھ رہا ہے ثابت کریے کہ نماز پڑھ رہا ہے سلاد سلاد کر رہا ہے دعا کر رہا ہے سپلیکیٹ کر کر رہا رہا ہے ہے کس سے سلاد کے معنی صرف نماز کے ہیں ابے یہاں پہ اس نے یہ دعا پڑھی ہے نا جو ہو گئی یہ دعا کس سے کری ہے اس نے بھائی یہ دعا نہیں کی یہ اللہ نے اپنی رحمت کے غلبے کو بتایا ہے غصے پر یہ کہاں لکھا ہے کہ دعا پڑھی یا نماز پڑھی اپنی طرف سے کہہ رہے ہو نا مسئلہ یہ ثابت کرو کہ نماز پڑھ رہا ہے ہاں تو یہ اس نے کس سے بولا بندوں سے بولا اور کس سے بولے گا بندوں سے بولا اللہ میاں سلاد بندوں سے کرتا ہے سلاد ہاں اللہ میاں سلاد بندوں سلاد ہاں بالکل کرتا ہے بندوں سے کیا مسئلہ ہے اس میں تو بندے اللہ کے اللہ سے بڑے ہیں بالکل نہیں اس لیے کہ وہاں سلاد کے معنی وہ ہیں رحمت بھیجنا یہ رحمت کہاں ہے وہ اپنے بارے میں بول رہا ہے اپنے بارے میں بول رہا ہے سبقت رحمت غزبی کس کے بارے میں بول رہا ہے اچھا اس جملے کا مطلب کیا ہے اللہ کس کے بارے میں یہ بات بول رہا ہے پہلے مجھے بتاؤ اپنے بارے میں یا بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ جملہ بول رہا ہے اپنے بارے میں اور اپنی کبریائی okay. بیان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے اس میں کہاں دعا اور کہاں نماز جی۔ کمال ہے یار بالکل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ وہ اپنے بارے میں کہہ رہا نا کتنی دفعہ اس نے یہ بات بولا بھائی ہمیں تعداد کا علم نہیں ہے اس نے اپنی کبریائی بیان کی یہ مسئلہ کیا ہے اس میں کبریائی بیان نہیں کی اس نے ایک یار آپ لوگوں کے دماغ کہاں ہیں سر کے نیچے؟ عمل کیا نا سلاد کا ایک عمل کیا وہ سلاد کا یہ کہہ کر کہ سبقت رحمتی گز بھی عمل کیا سلاد کا کیا کہہ رہے ہو ہاں۔ ساحل بھائی کچھ سوچ کے بولو تھوڑا صحیح صحیح بولو مذہب کے سبقت رحمت گزبی کیا ہے پھر وہ سلاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہنا بالکل نہیں یہ کہاں لکھا ہے کہ سلاد میں پڑھا ہے یہ ثابت کرو کہ سلاد میں پڑھا نماز میں یہ جملہ کہا ہے یہ ثابت کر دو کہیں سے بھی کر دو ثابت نماز کی بات ہی نہیں ہو رہی دعا ہے سپلیکیشن ہے سپلیکیشن ہے دعا پریئر عبادت سپلیکیشن ہاں، ہاں، ہاں۔ تقریباً ڈیڑھ منٹ پہلے تم نے کہا کہ نماز پڑھ رہا ہے اب کہہ رہے ہو نماز کی بات نہیں ہے یعنی دو منٹ جو ہے اردو والی نماز لے رہے ہو میں نے ہزار مرتبہ بولا ہے یہ نماز بھی ہے یہ سپلیکیشن ہے یہ دعا ہے یہ عبادت ہے سلاد بیسیکلی سپلیکیشن کو کہتے ہیں نماز آپ کی پانچ وقت کی نماز والی نماز والی بات نہیں ہو رہی ٹھیک ہے سلاد is a generic term for praying pray pray pray پی آر اے وائی جب اللہ نے یہ پرے کیا سبقت رحمتی غزبی کس سے کیا پرے نہیں کیا بھائی پرے نہیں کیا یہ پرے ہے ہی سلاد کے لغوی معنی ہے دعا کرنا لیکن اس کے اصطلاحی معنی بہت سارے کس سے کیا یہ والی جو پرٹیکولر دعا ہے کہ میری رحمت میری غضب پہ حاوی ہو جائے یہ اس نے کس سے کی ہے یہ حاوی ہو گئی اس نے کس سے کی ہے دعا نہیں کی یہ خبر دی ہے ابھی لکھا ہوا ہے کالا سلاد تبارک و تعالی اللہ تعالی کی سلاد سبقت رحمتی غزبی جی سر ہاں، تو تم یہ ثابت کرو نا کہ یہاں پر سلاد سے مراد دعا ہے یہ ثابت کر دو تم کہ اللہ نے دعا کی ہے اس لیے کہ سلاد کے بہت سارے معنی ہیں میں نے بتا دیا یہ سلاد نہیں ہے ابھی یہاں پہ لکھا یہ سلاد ہے اس کی اللہ کی کہ سبقت رحمت غزبی بولتا ہے اللہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ سلاد ہے لیکن اس کے معنی دعا اور نماز نہیں ہے اگر ہیں یہی مانا تو ثابت کر دو تو کیا لکھی ہوئی ہے سبقت رحمتی غزبی یہی جی یہ اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہہ رہا ہے بندوں کے لیے کہ میری رحمت غالب ہے غصے پر بندوں کے لیے کہہ رہا ہے اور سلاد ہے یہ اس کی بالکل سلاد ہے مسئلہ کیا ہے اس میں ٹھیک ہے سر بہترین ہو گیا سر اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ آپ کہیے آپ جو جو کہیے ہر چیز کا جواب سر ہمیں پتا لگ گیا ہر چیز کا جواب ہے آپ کے پاس لیکن اس کے اوپر کوئی لاجک نہیں ہے آپ کے پاس تھینک یو سو لاجک آپ کے لیے نہیں ہوگا میرے لیے تو ہے بہرحال ڈیڑھ بلین کے لیے تو آپ ابھی تک مسلمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ آپ اس سٹوپیڈیٹی سے باہر نکل آتے قیامت تک رہیں گے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سٹوپیڈیٹی میں آ گئے ہو ہم تو ابھی بھی صحیح جگہ ہیں ٹھیک ہے تو وہ عرب کا اپنا اپنا ٹاپک ہوتا ہے نا دماغ ہوتا ہے جتنا جس کا دماغ ہے وہ اتنا ہی سوچ سکتا ہے اس سے آگے نہیں سوچ سکتا آپ کا دماغ بھائی اتنا ہی ہے جو کہ اس سے آگے نہیں سوچ سکتا کہ اللہ اپنے منہ سے آپ کے پاس یہ اسکالر سارے کچھ لکھ رہے ہیں وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں حل حل کیا کیا اللہ لکھا یار ایک سیکنڈ میں آپ میں اسکرین کی طرف نہیں دیکھ رہا ایک سیکنڈ ہاں کالا سلاد و تعالیٰ اگر ہم پیچھے دیکھتے ہیں یہاں پہ نیچے دیکھتے ہیں بلکہ بلکہ یہ کہیں پہ ہوا تھا یہ دیکھیے okay this is the chain of narration اور یوسلی ربی ہاں تو یا موسا ٹھیک ہے موسا سے حل یوسلی ربک تو کیا تمہارا رب جو ہے وہ ربک ہے ربک نہیں ربک ہے یہ پیش دکھانا مجھے فائل ہے قاعدہ ہے فائل پہ ہمیشہ پیش ہی آتا ہے بند کر دو نا یار ٹینٹے بند کرو بھائی ہم صحیح بتا رہے ہیں تم غلط پڑھ رہے ہیں ہے نعم ہاں ہاں اللہ کیا فرما رہا ہے انا اسلی میں میں سلاد کرتا ہوں تو یہ تو میں بھی مان رہا ہوں کرتا ہے اللہ سلاد اس میں مسئلہ کیا ہے بھائی اب اللہ کیا کہتا ہے اور اسی طرح وہ ملائی کا تھی النبی و رسولی امبیا پہ اور رسولوں پہ انا اسلی و ملائی کا تھی اور فرشتے اللہ نبی و رسولی امبیا و رسولی ہاں یہ میں بھی مانتا ہوں فرشتے بھی کرتا ہوں بالکل میں مان رہا ہوں مسئلہ کیا ہے میں نے کہہ دیا کہ اگر اسلی یعنی سلاد کی نسبت رب کی طرف ہو تو مطلب رحمت بھیجنا فرشتوں کی طرف ہو تو مطلب استغفار نہیں لوجیکل بات کرو اللہ اللہ جو ہے وہ اور اس کے فرشتے دونوں اسلی کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کے پاس لیٹر آن نے اس کو اس طریقے سے لکھا ہاں۔ تاکہ وہ اس اس کو کو سمجھا سکے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ اسلی کیسے کرتا ہے مجھے قرآن کی ایک آیت دے دیں جہاں پہ وہ کہ اللہ کی اسلی یہ ہے اور اینجلس کی اسلی یہ ہے ایک آیت دے دیں سر تو قرآن کی ایک آیت دے دو کہ اللہ کی اللہ کی سلاد کا مطلب دعا ہے سلاد کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے ہمارے بالکل نہیں ارے کیا بات کر بتا دیں تو اب ہاں۔ آپ کا کام بنتا ہے فرض بنتا ہے آپ کو فرض پتا فرض کیسے بالکل پتا ہے بالکل بالکل آگے چلے پتا نا آگے چلے مجھے اب ایک دے دیں آیت جو بتا سکے کہ اللہ کی سلاد کچھ اور ہوتی ہے اور باقیوں کی سلاد کچھ اور ہوتی ہے تو آپ ایک آیت دیں کہ دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے پہلے تو آپ کے دکھا نا ایک ہی آیت میں اگر ہے ایک چیز ایک ہی آیت میں ہے تو دونوں کی سیم ہوتی ہے ہمارے ہمارے یہی بتایا ہے کہ ایک ہی کیونکہ ایک ہی ورڈ یوز ہوا ہوا ہے ہاں نہیں ان اللہ وہاں جو آپ نے آیت دی تو الہی کریم صلوات و ربی و رحمت وہاں ایک ہی ورڈ ہے ایک ہی ورڈ ہے نا یسلی ہے نا ایک ہی ورڈ ہے صلوات اور رحمت ایک ہی ورڈ ہے جو ان ہاں؟ اللہ و ملائکہ تو یسلون علی النبی ہے وہاں پہ ایک ہی ورڈ ہے نا سر اور الہی کریم صلوات و ربی و رحمت پہ وہ دوسرا ہے وہاں پہ دو دو ورڈ ہے لیکن رحمت بھی وہاں پہ اور مسلی بھی ہیں تو وہ تو اور بھی آپ کے لیے خطرناک ورڈ ہے نہیں کیوں خطرناک تاکید ہے وہاں پہ اور یہاں پہ اللہ کی نسبت یہاں پہ بھائی کس کو تاکید کہتے ہیں آپ یہ تاکید بھائی تاکید کسے کہتے ہیں سن لو میری بات سن لو تاکید کسے کہتے ہیں تاکید اسے کہتے ہیں کہ اپنی بات کو مزید پختہ اور موقع کرنے کے لیے وہ دو ڈیفرنٹ ورڈز لکھے اللہ پاگل کا بچہ تھا بھائی میں تو تم سے صحیح سے بات کر رہا ہوں عزت کے ساتھ پھر میں آپ سے عزت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ ایک ایسی چیز بولنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہیں لکھی نہیں ہوئی ہے اور آپ اسے میں نے دکھا دی ہاں، تو مانو دکھا دیں کہ وہ ساتویں آٹھویں صدی میں کسی بندے نے بولی ہو اچھا یہ یہ جو یہ کس کی تفصیل سامنے رکھی ہے تم نے یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے جو ارلی اسکالرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے ارلی ہاں۔ اسکالرز ہیں وہ یہ کہہ ہاں۔ رہے ہیں کہ یہ انا اسلی اور یہ کہاں سے آیا یہ محمد کے پاس کے ٹائم سے آیا ہے کون ہے یہ ہے ہاں۔ محمد کے پاس ابن ابن اسحاق بن جعفر المغیر ان ان ان سید باس وہ بس فرما رہے ہیں جو محمد کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا۔ اب آپ مجھے بتائیں گے اب آپ مجھے بتائیں گے کوئی بندہ جو کہ بعد میں اس کو چینج کر کے سلاد کو بلیسنگ بنا دے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے اچھا یعنی کہ ارلی اسکالر سات سو آٹھ سو ہجری کی والے کی جو باتیں وہ آپ مانیں مانیں گے گے اس کے علاوہ کی کی کی بات نہیں نہیں ابھی میں محمد کے ٹائم کی بات مان رہا ہوں اسکالر نے محمد ابن عباس سے روایت کی ہے اپنے پاس محمد کے ٹائم کی بات آپ مان رہے ہیں یعنی مجھے ہے کہاں پہ لکھا ہوا ہے نا قرآن کے اندر قرآن محمد نے دیا ہاں بالکل تو ایک بات تو سن لیجیے مجھے قرآن میں دکھا دیں ذرا تو یہ آپ نے جو پیش کیا یہ قرآن ہے تو اب قرآن میں تو میں نے دکھا دیا سلی ہے مطلب مطلب قرآن کا مطالبہ اس کو چھوڑ دیں آپ نہیں نہیں اس کو چھوڑ دیں گولی مارے اس کو مجھے آپ قرآن سے دکھا دیں یہ لے میں آپ کو گولی مارے یار یہ لیں یہ دیکھیں قرآن یار بھائی میرے تکلیف ہی کوئی نہیں ہے قرآن تھرٹی تھری ہاں۔ یہ لیں پکڑے یہ لیں اب مجھے دکھا دیں کہ اس طرح کی آیت جہاں پہ اللہ کا یوسلی اور فرشتوں کا یوسلی ڈفرنٹ طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہو میں نے غلط جگہ پہ کھول دیا سوری مائی بیڈ یہ لیں پکڑے میرے پیارے بھائی یہ لیں اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ آئے گا یہ آپ قرآن سے دکھائیں اس سے پہلے میں قرآن سے دکھاؤں گا دونوں کے لیے ایک ہی لفظ آئے قرآن سے دکھا رہا ہوں دونوں کے ہاں۔ لیے ایک ہی لفظ آیا ان اللہ ملائی کا تو یہ سلون ایک لفظ ایک ہی لفظ ایک ہی لفظ آئے گا اور ایک ہی معنی میں آئے گا یہ دکھائیں نا پہلے میں نے آپ کو دکھا دیا نا ایک ہی لفظ ہے تو ایک ہی معنی نکلے گا نا دو دو اسم دو اس سن لیں دو ہاں۔ اسم جب ایک کام کریں گے تو معنی ایک ہی نکلے گا اچھا کیا معنی نکل رہا ہے یہاں پہ دو اسم جب ایک ہی کام کریں گے تو معنی ایک نکلے گا یا دو نکلیں گے میں نے مان لیا ایک ہی نکلے گا یہاں پہ کیا نکل رہا ہے آپ یہ بتائیں دونوں پرے کر رہے ہیں ان اللہ ملائے گا تم مطلب بے شک اللہ اور فرشتے پرے کر رہے ہیں جی ثابت کریں تفسیر سے اب میں تفسیر پہ کیوں جاؤں آپ نے کہا کہ قرآن میں ہی جانا ہے اور کہیں نہیں میں قرآن میں سے تفسیر بھی دکھا دی تھی آپ کو پھر آپ وہاں سے بھاگ گئے تھے آپ یہ جمپے آپ ڈڈو کی طرح جمپے کیوں لگاتے ہیں یار آپ نے تفسیر نہیں آپ نے وہ روایت پیش کی تھی آپ تفسیر لائیں اس آیت کی میں نے روایت نہیں پیش کی تھی وہ تفسیر ہی تھی آپ نے خود بولا تھا تفسیر ہے لیکن آپ مجھے بتائیں آپ قرآن میں سے پلیز میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں کہ آپ قرآن میں سے دے دیں مجھے بھائی میں نے آپ کو عربی گرامر کے ماہرین کا اصول بتا دیا مجھے عربی گرامر کے اس وقت ماہرین نہیں چاہیے کیونکہ یہ بات میں پہلے اپنے پوائنٹ پہ رکھ چکا ہوں آتے ہی کہ بعد میں اس چیز کو موڈیفائی کیا گیا قرآن کے اندر اللہ سے بڑا اللہ ہے میں نے اپنی سٹریم میں آتے ہی سب سے پہلے یہ بات بتائی ہے کہ قرآن میں اللہ سے بھی بڑا اللہ ہے بعد میں نے عربی کے اندر ہیر فیر کر کے اللہ کے یسلون کو ڈیفرنٹ اور دوسروں کو ڈفرینٹ دکھانے کی کوشش کی ہے حالانکہ عربی قرآن کے اندر اللہ اپنے لیے اور فرشتوں کے لیے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ یوز کرتا ہے نمبر ون اللہ نے ایک ہی لفظ یوز کیا ہے وائی واز اللہ so silly to use one word whereas آپ کی لیٹر آن ڈکشنریاں اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں اٹ مینس کہ مونتھیزم ان اسلام توحید ان اسلام بعد میں بنائی گئی ہے وہ قرآن کے اندر اچھا۔ نہیں ہے ٹھیک یعنی کہ آپ کا مطلب یہ کہ ارلی اسکالر جو شروع کے اسکالر سے محمد محمد اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یا اس کے بعد کے تعبین وغیرہ ان کو آپ معتبر مانتے ہیں بعد والوں کو نہیں میں قرآن کی بھی بات کر رہا ہوں باقی سب کو بھی چھوڑ دو میرا ٹاپک یہاں پہ صرف یہ تھا شروع میں اسلامک مونتھزم ان قرآن قرآن کے اندر اسلامک مونتھزم ہے ہی نہیں یہ بعد میں اسٹیبلش ہوئی ہوئی ہے کیونکہ قرآن اس میں جگہ جگہ اس کا انحراف کرتا ہے آپ نے میرا پارٹ ون اور پارٹ ٹو دیکھا تھا نہیں نہیں وہ یہی دیکھا میں نے ہاں۔ دیکھنا تھا نا تاکہ آپ کو پتا لگے کہ میں نے کیا دکھایا میں نے یہ تیسرا پارٹ بنایا ہے اور میں شروع سے یہی کہتا آ رہا ہوں مونتھیزم ان اسلام توحید ان اسلام یہ ایک اسٹیبلشڈ کانسیپٹ ہے جو کہ مچ لیٹر اسٹیبلش کیا گیا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں قرآن کے اندر میں آپ کو قرآنک پروف دکھا رہا ہوں قرآن میں اللہ ایک ورڈ یوز کر رہا ہے اس ورڈ کی تین طرح کی ٹرانسلیشن جو آپ بتا رہے ہیں یہ بہت لیٹر آن اسٹیبلش ہوئی ہیں دو سو سال کے اچھا، بعد اسٹیبلش ہوئی ہیں اب مجھے بتائیں قرآن کے اندر اللہ اور ملائکہ ایک ہی کام کیسے کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے یہاں پہ اگر رحمت ہونا چاہیے تھا تو یہ رحمت آتا بلیسنگ لفظ لکھا ہوا تھا اللہ نے وجہ اس کی یہ ہے وجہ یہ کہ یہاں پر نسبت اللہ اور ملائکہ دونوں کی طرف ہے بعد میں اسٹیبلش کیا ہوا فیکٹ ہے ہم قرآن پہ بات کر رہے ہیں بات کو چھوڑیے بات کو چھوڑیے قرآن پہ رہیے ایگزیکٹلی یہ جو آپ مجھے ٹرانسلیشن دے رہے ہیں نا کہ ایک ہی ورڈ کی تین ٹرانسلیشن اگر وہ اللہ کے لیے یوز ہو تو کچھ اور ہے اگر وہ فرشتوں کے لیے یوز ہو کچھ اور ہے اگر وہ بندوں کے لیے یوز ہو کچھ اور ہے لفظ ایک ہی ہے اس کی ٹرانسلیشن بندوں کے لیے اللہ والی نہیں بنتی اللہ والی ٹرانسلیشن بندوں کے لیے نہیں بنتی اٹ اسٹوپیرٹی ٹھیک ٹھیک اگر ایک ہی ہاں۔ لفظ ہے اگر ایک ہی لفظ ہے تو اس کی ٹرانسلیشن تینوں کے لیے سیم ہونی چاہیے مجھے تینوں ٹائپ کی اگر ایک ہی لفظ کی تین ٹرانسلیشنیں بھی ہیں تین ٹرانسلیشنیں ایک ہی لفظ کی میں کسی کے لیے بھی وہ یوز کر سکوں اگر یو سلون کا مطلب بلیسنگ ہے تو میں اللہ کے لیے بھی بلیسنگ یوز کروں گا فرشتوں کے لیے بھی بلیسنگ یوز کروں گا اور بندوں کے لیے بھی بلیسنگ یوز کروں گا اگر یسلون مطلب، کا مطلب مسلون کا مطلب پریئر ہے اللہ کے لیے بھی پریئر یوز کروں گا بندوں کے لیے بھی پریئر یوز کروں گا فرشتوں کے لیے بھی پرینگ یوز کروں گا دیٹ از دا پرابلم ان اسلام یہ نہیں ہوتا ایک لفظ کے ملٹیپل میننگ ہو سکتے ہیں پاس پاس کے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک چیز کے لیے ہو تو کوئی اور میننگ ہوگا ایک قسم کے ناؤن کے لیے ہو اور دوسرے قسم کے ناؤن کے لیے ہو تو کوئی اور میننگ ہوگا یہ چیز کسی اور ڈکشنری میں نہیں آتی سوائے قرآنک ڈکشنریز کے کیوں کیونکہ وہاں پہ اسٹوپیڈیٹی لکھی ہوئی ہے جس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کے اسکالرز نے اس ٹائپ کی ٹرانسلیشن بنائی ہیں ایم آئی کلیئر بھائی مان لیا آپ مدعے پہ آؤ آپ نے کہا کہ ساری ساری باتیں چھوڑو ساری تفصیلات چھوڑو قرآن پہ آؤ ان اللہ و ملائکہ تو یوسل النبی اس کا ترجمہ کر دیں آپ میں نے دس دفعہ کیا میں دوبارہ نہیں اب کروں گا ڈن ود یو چلیے ہم ہم کہہ دے رہے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پرے کرتے ہیں نبی پر یہی جی تو یہ ترجمہ آپ نے کہاں سے نکالا یوسلون کا مطلب پریئر ہے کہ نہیں ہے میں جتنی بھی دفعہ آپ کو یوسلون سلے سلاد دکھاؤں گا سب کا مطلب پریئر ہوگا نہیں آپ کو کہتا ہوں اللہ یہ تو بات کے لوگوں نے آپ نے یہ ترجمہ نکالا کہاں سے شروع سے یا بات سے میں بلسنگ کائم کروں بھائی بلسنگ قائم کرو یا اس کو اس سے محض نہیں ہے اوکے تو یو سلون کا مطلب پریئر نہیں ہے نا بلیسنگ ہے پریئر ہے یہ تم نے کہاں سے نکالا یہ بتا دو اوکے یو سلون کا مطلب سلون کا مطلب جو بھی ہے ہیومنز نے کیا سلاد سلاد قائم کرنی ہے نا سلاد کسے کہتے ہیں ارے میرے بھائی تم نے یہ مطلب نکالا کہاں سے یہ تو ثابت کرو ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں سلاد ہیومن نے قائم کرنی ہے فرگیٹ اس کا مطلب پریئر ہے سلاد ہیومنز نے قائم کرنی ہے اکیم سلاد ہاں،, ہاں ٹھیک ہے چلو تو زکات ٹھیک ہے اوکے جو کام انسان کر رہے ہیں وہ اللہ کیسے کر رہا ہے وہ اللہ کیسے کر رہا ہے جی بھائی میرا سوال یہ کہ تم نے کہا کہ قرآن کی آیت پر ہو میں کہہ رہا ہوں وہ عقیم السلاد و آت الزکات اللہ بولتا ہے نا سلاد اچھا، اس کا مطلب کیا ہے ہاں نماز قائم کرو یہ مطلب ہے اس کا اس کا یہ مطلب ہے نماز قائم کرو اس وقت تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ تم کہاں پھنس چکے ہوئے ہو تم پھنس گئے بھائی تم تم تم نے اس کا مطلب کیا نماز قائم کرو کہاں سے کیا نماز میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دو گولی مار دو نماز کو نماز کو بھی جول گولی مار دو گولی مارو نماز کو سلاد ہاں۔ ہاں، لکھا ہوا ہے ہاں لکھا ہے چلو نماز قائم کرو نہیں ہوتا نا اس کا مطلب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تم بتاؤ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاں تم بتاؤ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے مطلب- لیکن مطلب- ہوتا ہے مطلب اس کا مطلب ہوتا کچھ نہیں ٹھیک ہے اوکے کچھ نہیں سلاد قائم کرو بندوں نے سلاد قائم کرنی ہے اللہ سلاد کیوں قائم کر رہا ہے یہ بتا دیں بس میرا مطلب صرف اتنا ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب تم نے نکالا کہاں سے اوکے نماز قائم کرنے کا مطلب کہاں سے نکالا اب میں آپ کو وہی بول ہاں۔ رہا ہوں کہ نماز قائم کرنا اس کا مطلب ہے مطلب ہے یا بلیسنگ مطلب کیونکہ جتنے بھی بندے ہیں نا جتنے بھی اسم ہیں ان سب کے لیے ایک ہی چیز یوز ہوگی دو نہیں یوز ہو سکتی تین نہیں یوز ہو سکتی چار نہیں یوز ہو سکتی ہر ایک کے لیے سیم ہوں گی ٹھیک ہے اتفاق ہے آگے چلو بہترین اب مجھے بتائیں یوسلون کا ایک مطلب جو کہ سب پہ میں امپلیمنٹ کر سکوں کیا آپ بتائیں وہ مطلب جو آپ کر رہے ہیں اب آپ بتائیں گے نا کہانی آپ لے کے آئے ہیں بتائیں گے بھی آپ فنش بھی آپ کریں گے آپ نے یہ مطلب کہا کہ میں اچھا قرآن پہ رہوں گا آپ نے یہ کہا کہ قرآن پہ رہوں گا میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا سلاد کے تین مانا فلا فلا فلا اس پہ نہیں جاؤں گا میں قرآن پہ رہوں گا ٹھیک ہے پھر آپ نے ترجمہ یہ کیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پرے کرتے ہیں یہ پرے کہاں سے نکالا آپ نے میں نے ابھی کہہ دیا نا میں پرے کا یوز ہی نہیں کر رہا ابھی میں کتنی دفعہ بول چکا میں پرے کا یوز نہیں کر رہا تو پھر کیا یوز کر رہے ہیں آپ کیا سمجھے کچھ یوز کر رہا I am not using anything سلے کر رہے ہیں سلے کر رہے ہیں اچھا، اللہ کرنے کا مطلب؟, مطلب کیا ہوتی کے بچے تو یہ گیٹ لوس بینگ حد ہو گئی جاہل لوگ ہیں دیکھو اگر آپ اس کا کوئی بھی ٹرانسلیشن نہیں لو جو میں ابھی بول رہا ہوں دس دفعہ اس بندے کو بولا اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو سمجھ آ نہیں سکتی ہے کیونکہ اگر یہ سمجھ جائیں گے نا تو دے ہیو ٹو لیو اسلام تو ابھی یہ بیک اسٹیج میں سن میں اس کے بعد میں ایڈ کروں گا غور سے سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ڈو ناٹ ٹرانسلیٹ سلے سلے کو ٹرانسلیٹ بھی نہ کرو مت کرو ٹرانسلیٹ سلے مت کرو کیوں کیونکہ اس کی ٹرانسلیشن دس طریقوں سے کی گئی ہے تو مت کرو سلے کر رہے ہیں اللہ نے لوگوں کو کہا ہے سلے کرو انف اب اللہ اور اس کے فرشتے بھی سلے کر رہے ہیں اب مجھے بتاؤ کہ میں نے یہ دونوں آیتوں کی ٹرانسلیٹ کرنی ہے سلے کا ایک مطلب لگا کے وہ میں کون سا والا مطلب لگاؤں وہ تم بتا دو اگر تم نے مدرسے میں پڑھا اور تم اتنے بڑے اسکالر ہونا مجھے بتاؤ ان دونوں آیتوں میں میں سلے کا مطلب کیا لگاؤں میں مختلف ناؤنس کے لیے مختلف مطلب نہیں لگاؤں گا مجھے ایک مطلب بتاؤ جو کہو گے وہ میں لگا دیتا ہوں اب آؤ اور بتاؤ مجھے یہ لو دیکھو میں بڑا اسکالر نہیں ہوں میں نے پہلے ہی کہہ دیا تو بڑا اسکالر اپنے استاد کو لے کے آؤ نہیں ضرورت نہیں ہے میں کافی ہوں تمہارے لیے اوکے دین پھر مجھے بتاؤ کہ دو آئیتے ہاں۔ ہیں ان دونوں میں سلے کا مجھے ایک مطلب لگانا ہے اللہ کے لیے بھی وہی لگے گا فرشتوں کے لیے بھی وہی لگے گا انسانوں کے لیے بھی وہی لگے گا کون سا مطلب لگاؤں میں بتا رہا ہوں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سلاد کرتے ہیں نبی کے اوپر چلو سلاد کا مطلب کون سا والا لگاؤں مجھے بتاؤ اپنے سارے مطلبوں میں سے ایک مطلب بتا دو جو میں لگا لوں بھائی ان مطلب سے بحث ہی نہیں جب ٹرانسلیشن پہ جانا نہیں ہے سلاد صرف سلاد ہاں، صرف سلاد کرتے ہیں چلو اس میں اعتراض کیا ہے اللہ بھی سلاد کر رہے ہیں اور فرشتے بھی سلاد کر رہے ہیں بالکل بالکل کر رہے ہیں مسئلہ کیا ہے اللہ اور فرشتے ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں کیوں نہیں کر سکتے بہترین بہترین thank you so very much end of discussion اللہ اور فرشتے دونوں اللہ ہیں تھینکس لاٹ نہیں یہ کہاں لکھا یہ کہہ رہے کام کر رہے ہیں دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں تو تو اس سے یہ ثابت ہو گیا دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں مطلب اگر کوئی دو لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو وہ دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں نہیں تو وہ دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں یہ کہاں سے یہ کہاں سے ثابت ہوا دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں یہ مان لیا میں نے یہ مان لیا یہ دس بار مت کہو لیکن یہ کہاں ثابت ہوا کہ دو لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو وہ دونوں ایک جیسے ہو گئے یہ کہاں ثابت ہوا ایک ہی کام کر رہے ہیں اور اللہ نے دونوں سلاد کر رہے ہیں یہی کام لوگوں کو کہا کرنے کو سلاد والا کام ہوں ہاں بالکل کہا تو اللہ بھی وہی کام کر رہے ہیں انسان بھی وہی کام کر رہے ہیں فرشتے بھی وہی کام کر رہے ہیں نہیں سلاد کا لفظ سب کے لیے آیا ہے سلاد کا مطلب پھر سلاد کا مطلب کیا ہے جو انسانوں نے کرنی ہے دعا انسانوں نے دعا کرنی ہے تو پھر اللہ نے بھی دعا کرنی ہے نہیں اللہ نے رحمت بھیجنی ہے اب مدرسہ چھاپ رحمت کا ورڈ ہے عربی میں قرآن کے اندر مطلب ہے رحما رحما رحما اچھا ایک مطلب کے لیے کہ اللہ نے اللہ رحما کیوں نہیں یوز کرا یہاں پہ نہیں ایک ایک ایک میننگ کے لیے کئی الفاظ نہیں آ سکتے اللہ رحما کیوں نہیں یوز کیا برکا کیوں نہیں یوز کیا رحمت اور برکت یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے الیون سیونٹی تھری کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ہاں تو تو دقت کیا ہے دقت تو بتاؤ نا یوز کر رہا ہے ٹھیک ہے مان لیا یار آر یو سیریس آپ اس بات کا جواب دو کہ ایک میننگ کے لیے کئی الفاظ نہیں آ سکتے ایک سیکنڈ آپ اس ہاں۔ وقت ریئلی سیریس ہیں اللہ نے اپنے لیے رحمت یوز کیا ہے اللہ نے برکت ہاں۔ بھی یوز کیا ہے دین اللہ نے سلاد یوز کیا ہے ہاں بالکل سلاد کی کیا ہے یوز مطلب اس میں دقت دقت دقت کیا ہے ہے تو بتاؤ ٹھیک وہی بتا رہا ہوں اللہ نے رحمت بھی یوز کیا اور اللہ نے برکت بھی یوز کیا رائٹ بالکل اوکے اب مجھے یہ بتائیے اللہ نے آپ کے مطابق سلاد کا مطلب رحمت ہوتا ہے رحمت بھی ہوتا ہے اچھا نہیں یہ کا مطلب رحمت ہوتا ہے رائٹ نہیں بھی کئی مطلب ہیں یہ بھی ہے چلو میں نے آپ کو اسی وجہ سے درود ابراہیمی پہلے پڑھایا تھا پڑھایا تھا نا ہاں پڑھ دیا پھر پڑھ دیا تھا آپ نے بالکل سنا نہیں تھا آپ نے درود ابراہیم کے دو باغ دو باب ہیں ایک ایک باب اوپر والا ہے اور ایک باب نیچے والا ہے رائٹ right? اوپر اللہ نے ورڈ سلے یوز کیا ہے اور نیچے اللہ نے بارک یوز کیا ہے اور دونوں میں باقی تمام چیزیں سیم ہیں اگر سلے کا مطلب برک ہی برک برکت ہی ہوتا ٹھیک ہے تو اللہ یہ دو پیسج ایکسپلسٹلی ایک ہی جیسے صرف ایک ورڈ کی چینج سے کیوں ڈالتا اچھا تم تو اچھا یعنی یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں نے یہ کہا کہ سلاد کے معنی برکت کے ہیں ابھی آپ نے بولا دکھا دو دوبارہ سنا دو کہ میں نے یہ کہا کہ سلاد کے معنی برکت کے سناؤ سلاد کے معنی کیا ہے رحمت کے ہیں میں نے بالکل رحمت کے ہیں برکت میں نے کبھی بڑی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی یہ لے سر رحمت میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ اللہ رحمت کر رہا ہاں بالکل اللہ نے یہ رحمت سیپریٹ کیوں لکھا اس لیے کہ یہاں پہ رحمت بھی ہے اور برکت بھی مقصود ہے آگے یہاں پہ سلے کیوں نہیں لکھا اللہ نے اس لیے کہ یہاں رحمت مناسب سمجھا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ رحمت مناسب سمجھا اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ مناسبت کیوں ڈفرنٹ ہوئی اس رحمت میں اور سلے والی رحمت میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں بھائی جب فرق نہیں کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے چلے سر سب کو پتا لگ گیا کہ آپ کا کتنی عقل ہے کتنے بڑے ہیں اپنے کسی بڑے اسکالر کو لائیے گا جو کہ ہمیں بتا سکے کہ رحمت میں برکت میں اور سلے میں کیا فرق ہوتا ہے تاکہ ہم سب کو سمجھ آ جائے تو تھینک یو آپ جڑے میرا خیال ہے یہاں پہ ہماری بات ختم ہو چکی ہے کیونکہ آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے اور اللہ ابویسلی پاگل تو نہیں تھا میں آپ کے ساتھ اگری کروں گا کہ اللہ پاگل نہیں تھا یار آپ اب جا سکتے ہیں بات ہو گئی آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے بہت جلیبیاں بنا لی ہیں سب لوگوں کو پتا بھی لگ گیا دیکھیں بھائی یہ پرابلم ہے اللہ اگر برکت بھی قرآن میں نہ یوز کرتا نا تو میں پھر بھی ان کی بات مان لیتا ہوں لیکن پرابلم یہ اللہ نے برکت یوز کیا ہے اور برک آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بھی کہ اللہ کا ایک ورڈ جو قرآن میں سامنے لکھا ہوا ہے اور وہ دو اسموں کے لیے ہے پھر بھی اللہ کے لیے کچھ اور مطلب نکلے گا اور دوسرے والے اسم کے لیے ایک ہی آیت میں کچھ اور مطلب نکلے گا کیوں کیونکہ یہ لیٹر آن اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں یہی میں بار بار بتایا کہ یہ جو فیکٹس اسٹیبلش کیے تھے انہوں نے مونتھیزم کے لیے یہ لیٹر آن اسٹیبلش کیے ہیں ساحل بھائی ہیں یا آگے پیچھے ہو گئے میرا خیال ہے ساحل صاحب آگے پیچھے ہو گئے یہ لیٹر آن اسٹیبلش کیے ہوئے فیکٹس ہیں ان کا اوریجنل قرآن کے ساتھ جو بھی پرانا قرآن تھا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اس کی میں ٹرانسلیشن کرتا جاؤں گا یہ کس طریقے سے ہمارے جو اسلامک اسکالرز ہیں یہ کس طریقے سے ڈسیو کرتے ہیں اس کو آپ سب کو دکھاتے ہیں اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ڈسیپشن کہاں تک پھیلی ہوئی ہے یہ چھوٹی موٹی ڈسیپشن نہیں ہے اب آپ اب جب ہم اتنے بڑے ڈسیپشن کو توڑیں گے ٹھیک ہے اتنی بڑی ڈسیپشن کو توڑیں گے تو سر کہیں نہ کہیں تو ان لوگوں کو چیخ ہونی ہے ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں تو لگنی ہے زور سے تو لہٰذا میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں اور اس سے آپ کو بڑی چیزیں واضح ہو جائیں گی یہ سنیے گا سر So the word Sully in Arabic, it it's, it's, kind of, it's a verb that depends on the thing that's being described. دیکھیں یہی بات جو ہے نا یہ بندہ بھی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ محمد حجاب ہے جب اس نے اپنی ڈیبیٹ کی تھی نا یہ جس میں جس میں اس نے ڈیوڈ وڈ کے ساتھ ڈیبیٹ میں کہا تھا کہ اللہ pray for the prophet not to the prophet اس نے ورڈ انگریزی کا ہی یوز کیا تھا جو میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں اللہ for the the not to کہ اللہ نبی کے لیے پرے کرتا ہے اس نے انگریزی کا ورڈ پرے ہی یوز کیا تھا اب وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے جو ابھی اس بندے نے کہا ہے کہ یہ جو ورب ہے یہ جو ایکشن ہے یہ جو کام ہے یہ والے کام یہ والے لفظ کا ترجمہ بدل جاتا ہے ناؤنس کے چینج ہونے کی وجہ سے ناؤنس کے چینج ہونے کی وجہ سے اسم کے چینج ہونے کی وجہ سے سنیے گا مزید کیا کہتے ہیں جیسا کہ میں اگر کہوں انا یوسلی تو اس کا مطلب ہے میں نے پری کی میں نے دعا کی میں نے عبادت کی yeah, it could mean that I ask for supplication. Okay. وہی تین ایگزامپلس دے رہا ہے اس کی کہ انا یوسلی کا مطلب تین طرح کا ہو سکتا ہے اگر وہ میرے لیے ہے اس کا مطلب ہو سکتا ہے میں نے دعا کی ٹھیک ہے یا میں نے نماز پڑھی جیسے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی یا میں نے عبادت کی ٹھیک ہے سپلیکیشن کی So it has an array of meanings. When, when, it's, when it's applied to the, the angels, it has a different meaning. اب وہی وہی کہہ رہا ہے کہ جب یہ فرشتوں کے لیے اپلائی ہوتا ہے انسانوں کی بجائے فرشتوں کے لیے اپلائی ہوتا ہے سیم ورڈ ورب یوسلی کا ڈفرنٹ میننگ نکلے گا دیکھیے گا کے لیے یہ نماز نہیں ہے بٹ سپلیکیشن ہے سپلیکیشن کہتے ہیں عبادت کو مانگنے کو سپلیکیٹ کرنے کو In the case of Allah, when that same word is used, it means blessings. اب ٹھیک ہے اگر یہی لفظ اللہ کے لیے یوز ہو تو اس کا مطلب ہے بلیسنگ بھائی بلیسنگ برکت کو کہتے ہیں عربی میں ایک اسپیشل ورڈ ہے برکا برکا برکا کا مطلب ہوتا ہے بلیسنگ اب آپ سلے کو بلیسنگ میں کیوں ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ لیٹر آن اسٹیبلش فیکٹ تھا کہ یار مونوتھیزم ہے اللہ مونوتھیسٹک گاڈ ہے سنگل ہے واحد ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے وہ ڈیویلٹی کے اندر نہیں ہے وہ ٹرائیون کے اندر نہیں ہے تو لہٰذا وہ پھر سلے کیسے کر سکتا ہے ٹھیک ہے چونکہ وہ سلے نہیں کر سکتا تو لہٰذا چلو سلے کا مطلب ہی چینج کر دو اگر وہ اللہ کے لیے یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیے گا کیا کرتا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس کو کیسے پروف کر سکتے ہیں دیکھے اب وہ پروف دگے اب اس کا پروف سننا بہت امپورٹینٹ ہے تاکہ آپ کسی مدرسہ اچھا آپ لوگوں ذرا باہر سے بھی دیکھیں کہ گیم کیا ہو رہی ہے دنیا کے اندر اور یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تقریباً ڈیڑھ دو سال پرانی ویڈیو ہے یہ آج کی ویڈیو نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ اس کا پروف دینے لگا ہے کہ میں کیسے پروف کر سکتا ہوں کہ سلے کا مطلب ہے بلسنگ سلے کا مطلب ہے برکت اب یہ پروف سنیے اس کا کہ وہ پروف کیا دے رہا ہے اس کو کیسے پروف کر رہا ہے that what I'm saying is true, for example, in Arabic language. So I said to you that we have to look at the pre-Islamic time. We also have to look at 300 years after Islam. Ah. کہتا ہے کہ پری اسلامک ٹائم میں دیکھو اسلام سے پہلے والے ٹائم میں دیکھو اور اسلام سے تین سو سال بعد کے ٹائم میں دیکھو اب آپ سمجھے اس بات کو اسلام سے پہلے والے ٹائم کو ہم ابھی آپ کو بتا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن تین سو سال بعد والا جو دکھانے لگا ہے اس کو سنے کیا گیم کرتا ہے وہ اب یہ گیم سنیے گا اور اس گیم کو ہم توڑیں گے بھی ابھی اسی میں so in other words from because the prophet died at about 11 uh, AH so about 300 AH so when we look at that 300 AH یعنی 300 after ہجری 300 سال after ہجرت find that in the poetry that's used the word salli when it's applied to Allah even in non-religious contexts it, it means uh, praise and blessings Bless اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ تین سو سال بعد کی پوئٹری جو ہے اس میں سلے کا مطلب ہوتا ہے پریز اینڈ بھائی یہ ٹرانسلیشن کرنے والے کون ہیں پہلی لاجک یہیں پہ فالو اپ ہوتی ہے کہ اسلامک پوئٹری میں ٹرانسلیشن کرنے والے کون ہیں وہ اٹھا کہاں سے رہے ہیں وہ تو قرآن سے اٹھا رہے ہیں نا اللہ یوسلی تو ٹرانسلیشن بنائی تو آپ لوگوں نے اس سے پہلے جب یوسلی یوز ہوتا تھا وہ ہوتا بالکل صحیح تھا بیکوز اس سے پہلے ملٹیپل خدا تھے خانہ کعبہ کے اندر ایک خدا دوسرے خدا سے یوسلی کرتا تھا محمد نے وہی چیز چوری کی تھی مکہ کے اندر تین سو پینسٹھ بت تھے there we hundred and sixty seven بت in Kaaba three sixty five تین سو پینسٹھ تین سو پینسٹھ بکا میں بت تھے اور ڈفرنٹ خدا ڈفرنٹ خداؤں کے ساتھ سلے اور یوسلی کرتے تھے تو پری اسلامک پیریڈ میں it was all okay it was absolutely okay کہ ایک خدا دوسرے خدا سے یوسلی کرے بیکوز وہاں پہ بڑے خدا بھی ہیں چھوٹے خدا بھی ہیں پرابلم یہ ہے اللہ نہیں کر سکتا محمد نے جب چوری کا مال لیا اس کو مسلمانوں کو اب ڈیفینڈ کرنا ہے تو تین سو سال کے بعد مسلمانوں نے ڈیفینڈ کرنے کے لیے آیتوں کی ٹرانسلیشن میں اس قسم کی چینج ڈالی ورنہ پری اسلامک پیریڈ میں تو اس واز ناٹ اے پرابلم تین سو پینسٹھ بوتے تین سو پینسٹھ بوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں اسلام کے بعد اس ٹائپ کی ٹرانسلیشن بنائی تاکہ اس کو سیدھا کیا جا سکے آگے دیکھتے ہیں When I say praise, I'm talking about praising. I'm not talking about praying. Okay, so. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يصلون it means to pray have you got a um, verb called bless اب یہ وہی آیت ہے جس آیت کو اس وقت سسٹر خاتون اینڈ ڈاٹر آف کرائسٹ یہ دو خاتون ہیں جو کہ اس کو ایکسپلین کر رہی ہیں اچھا ڈاٹر آف کرائسٹ جو ہے اس کی بیسک لینگویج عربک ہے اور وہ مڈل ایسٹرنس ہے اور وہ اب ہمیں عربی کو ایکسپلین کرے گی عربی ڈکشنریز کے ذریعے لیٹس سی کیا کرتی ہیں وہ in the first part of the verse there's only one verb which so only one verb اب ہاتون نے یہی پوچھا کہ یہاں پہ کتنے ورب ہیں یعنی کہ یہاں پہ کام فیل فیل کتنے ہیں ایک ہے یوسلون دو نہیں ہیں اللہ کی بلیسنگ اللہ کی بلیسنگ اور فرشتوں کی درود نہیں ایک ہی ورب ہے یوسلون دو نام دو uh, سبجیکٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے اب یو سلون کا مطلب عربک ڈکشنری میں سے دکھا رہی ہے وہ گوگل ٹرانسلیٹ سے نہیں دکھا رہی it is not Google Translate اب ڈکشنری دکھا رہی ہے پریز پریز یعنی کہ اس کی حمد و سنا کرنا اس کے لیے لفظ حمد ہے لفظ حمد جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے حمد و سنا کو ٹھیک ہے پرے عبادت کو نماز کو سپلیکیشن کو کرتے ہیں یو سلون نماز عبادت پریئر ہے آگے چلتے ہیں ڈو ان دا ان دا پلورل یا احمدون اوکے پرولر پرولر میں میں دے دے پریز پریز It's it's A a a different different different verb. verb because meaning. Allah and his angels are praying upon اللہ اور اس کے فرشتے ہیں اپون پروفیٹ پرے کر رہے ہیں فور پروفیٹ یا اپون پروفٹ جو بھی مطلب لے لیں video we watched was telling us, mm-hmm. mm-hmm. the changes according to who is practicing that action. اب یہاں پہ میننگ ناؤن کے ذریعے جو ورب ہے جو فائل ہے جو کام کرنے والا ہے اس کا مطلب فیل کرنے والے سے کیا بدل سکتا ہے دوبارہ سنیں سوال بہت امپورٹنٹ ہے جو ابھی ہمارا یہ آیا تھا سو کالڈ اسلامک اسکالر یا معلم وہ کہہ رہا تھا نا کہ فائل بدل جاتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ اور مطلب اور فرشتوں کے لیے کچھ اور مطلب اب یہ دیکھیے کہ کیسے نہیں بدلتا سنیے گا uh, that is the most ridiculous thing I've ever heard. <laughs> سو so, جو عربی بولتی ہے جانتی ہے وہ کہہ رہی ہے اس سے زیادہ ٹوپڑ چیز کوئی نہیں ہے کہ ایک ہی لفظ کا مطلب دو فائلوں ایک ہی سینٹینس کے اندر دو فائل ہیں دو دو اسم ہیں لیکن ہر اسم کے لیے ڈفرینٹ مطلب لینا ہے یہ اس سے زیادہ اسٹوپڈ چیز کوئی نہیں ہو سکتی دنیا میں اللہ اور فرشتے بھاگتے ہیں نہیں نہیں اللہ کے لیے بھاگنا نہیں ہے اللہ کے لیے چلنا ہے اور فرشتوں کے لیے بھاگنا ہے یہ اس طرح کی اسٹوپیڈیٹی ہے اللہ اور اس کے فرشتے تھوک پھینک رہے ہیں نہیں نہیں نہیں اللہ کے لیے تھوک پھینکنا نہیں ہے اللہ کے لیے پانی پینا ہے فرشتوں کے لیے تھوک پھینکنا ہے یہ اس ٹائپ کی اسٹوپیڈیٹی ہے جو ہمارا یہ سو کال بندہ آ کے ڈبیٹ میں دے رہا تھا ان کو لگتا ہے میں نے سنا نہیں ہوا یہ باتیں میں یہ ساری باتیں سن چکا ہوں لیٹر مچ لیٹر بہت بعد میں اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا تھا ارلی ٹائم میں یہ چیز اسٹیبلشڈ نہیں تھی بھائی اللہ نماز پڑھتا ہے اللہ عبادت کرتا ہے اللہ دعا کرتا ہے اللہ سے بڑا اللہ ہے ایک کیونکہ یہ چوری کا مال ہے آگے دیکھتے ہیں um, sure. <laughs> I I say right? And then اب وہ ڈاکٹر آف کرائسٹ بول رہی ہے کہ اگر میں کہہ رہی ہوں آئی اسپیک میں بولتی ہوں تو اس کا مطلب ہے میں بول رہی ہوں میں بول رہی ہوں I change that to Hatun speaks that does that change the speaking to reading or right same is the question وہ کہتی ہے کہ اگر میں یہ کہوں میں بول رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے میں نے بولا لیکن اگر میں بولوں ہاتون بول رہی ہے تو کیا اس کا مطلب ہو جائے گا ہاتون لکھ رہی ہے کیا اس کا مطلب ہو جائے گا ہاتون لکھ رہی ہے نہیں ہوگا اگر میں بولوں میں اور اسپیک آئی اینڈ اسپیک تو اس کا مطلب یہی رہے گا میں اور ہاتون بول رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ میں بول رہی ہوں اور ہاتون لکھ رہی ہے نہیں ہوگا ایک لفظ کا دو ناؤن اگر اکٹھے ہیں تو ایک لفظ کا میننگ دونوں ناؤنس کے لیے سیم رہے گا ٹھیک ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ڈور بدل گیا ہے کام کرنے والا بدل گیا ہے اس چیز کو ایکٹ کرنے والا بدل گیا ہے تو ورب کا مطلب ہی بدل جائے دیٹ از ناٹ پاسبل یہ پاسبل نہیں ہے آگے دیکھتے ہیں I've got a grammar book here. Okay. اب وہ ایک گرامر کی کتاب عربک گرامر کی کتاب میں لے کے جانے لگی ہمیں can, can you see the screen? Yes. Can you see the door? Yeah. یہ ہے فائل یہ عربی گرامر میں ڈور کو یعنی کہ کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں وہ دکھانے لگی ہے فائل کی ڈیفینیشن oh یہ ultimate Arabic one one means یعنی کہ سب سے الٹیمیٹ سب سے اونچی عربک کی ون ون oh کیا ہے The doer is the fa'il. I've highlighted for you. What does it say? It just means whoever made the action happen. فائل کون ہوتا ہے جس نے وہ ایکٹ کیا ہے جس نے وہ ایکٹ کیا ہے وہ ہے فائل فائل کے بدلنے سے ورب کے میننگ میں فرق نہیں ہو سکتا فائل دو فائل ہیں دو کرنے والے ہیں اللہ اور فرشتے اگر وہ دونوں یوسلون کر رہے ہیں تو یوسلون کا جو بھی مطلب ہوگا وہ دونوں پہ امپلیمنٹ ہوگا پرابلم یہ ہے کہ اللہ اور فرشتے دونوں ایز اے سنگل فائل آئے ہیں ایز اے سنگل ایکٹر اور وہ وہ دونوں دونوں مل مل کے کے کر کر رہے رہے ہیں ہیں پرے یا وہ دونوں مل کے بلیسنگ بھیج رہے ہیں اول تو یو سلون کا مطلب بلیسنگ ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یو سلون کا مطلب پرے ہوتا لیکن جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ دونوں مل کے ایک کام کر رہے ہیں فائل کے بدلنے سے میننگ نہیں بدل سکتا ہے فائل کے بدلنے سے میننگ نہیں بدل سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس بندے نے پوچھا ہے کہ یار وہ سیم ورب ہے دوبارہ ہم میمی حجاب علی ڈسکشن پہ آ گئے واپس کٹنگ وہاں پہ واپس گئی ہے کہ سیم ورب ہے وہ اپنا مطلب کیسے بدل سکتا ہے فائل کے بدلنے سے اب جواب میمی جی آپ کا اس کا سوال سمپل ہے کہ اللہ ہے اور فرشتے ہیں وہ دونوں ہیں اور دونوں ایک کام کر رہے ہیں ایک ایکشن پرفارم کر رہے ہیں تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ایک کے لیے کوئی اور مطلب ہو جائے اور دوسرے کے لیے کوئی اور مطلب ہو جائے یہ کس کس کس لاجک میں لکھا ہوا ہے کہ دو بندے ایک ہی کام کر رہے ہیں اور وہ ایک کام جو ہے وہ اپنا میننگ ہی بدل رہا ہے بیسڈ آن پہلے بندے کے اور دوسرے بندے کے جبکہ دونوں بندے الف و رے اور کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اللہ اور فرشتے اللہ اور فرشتے دونوں ایک پرٹیکولر ایکشن کا کام کر رہے ہیں تو وہ کیسے فرق ہو رہا ہے سنیے گا Like, for example, the word yarqabu, or you word yusalli, or otherwise, amara, amara, ya'muru. اب یہ چار پانچ ورڈ اس نے دکھا دیے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے ہے بیچ میں آنے کا امر فرق ورڈ لیکن سنیں عربی میں وہ جو ایکشن ہے وہ بدل جاتا ہے یہی چیلنج میں نے اس بندے کو دیا تھا جس کے ساتھ میں بات کر رہا تھا کہ بھائی مجھے قرآن میں دکھاؤ اور کس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اللہ کے علاوہ اور کس کے ساتھ تم ایسی کہانی ڈالتے ہو نہیں ڈالتے نہیں ڈالتے یہ اصل میں جتنا اللہ کو نہیں پتا ہے نا اللہ نے جو نہیں بتایا وہ یہ اپنی مرضی سے گھسٹ رہے اس کا ایک ہی مطلب ہے اور کوئی مطلب نہیں ہے ایگزیکٹلی exactly. اسی لیے میں یہ والی بتا رہا تھا کیونکہ یہ کوئی آج سے دو ڈھائی سال پہلے ایک چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے انہوں نے کام کر کے چھوڑا ہوا ہے یہ مسلے آج یہ میں یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں ادھر ہندی انڈیا میں آج لے کے آ رہا ہوں یہ دو سال پہلے کی ویڈیو ہے دیکھتے ہیں آگے یہ ڈاٹر آف کرائس کیا کہتی ہے یہ ایک عربک اسپیکر ہے ساحل بھائی آپ میرے خیال میں کہیں آگے پیچھے ہوئے تھے پہلے بھی میں میں نے آپ کو کال کیا تھا سن رہا ہوں ہاں، یہ دیکھیے اب اس کا جواب کیا دے رہی ہے تبھی میں گیا تھا لیکن سن رہا ہوں میں یہ سنیے گا premise, as we've seen from the the the The the grammar. Um, um, doer has nothing to do with verb. verb doesn't change depending on who does it. He um, he makes point about. Uh, اب وہ یہی کہہ رہی ہے ہے جو جو پہلے پہلے بھی میں نے نے بتایا اس آلریڈی ڈکشنری کو کھول کے دکھا دیا اور الٹیمیٹ عربک الٹیبن کتاب کو کھول کے دکھا دیا ہے کہ فائل کے بدلنے سے ایکشن بدلتا نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ ایک اور ایگزامپل دینے لگی ہے سنیے گا یار Uh, he says that يرغب يرغب يرغب عن عن is being deceptive. The see see and اتنے چول لوگ ہیں یہ آپ کو عربی کے لفظوں کے اندر گھماتے پھراتے رہتے ہیں اصل مدے پہ جواب نہیں دیں گے اب سنیے گا جو اس نے لفظ اس ساری کریا کرم کرے گی means means to to want or desire but the uh, the in other one it's يرغب عن which turn away from ٹھیک ہے اب یہ دو لفظ ہیں لیکن ان کی پروناؤنسیشن بہت پاس پاس کی ہے ٹھیک ہے تو اب لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے وہ دو لفظ ایسے بول دیے دیکھو یہ ٹرینڈ ہے کہ جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ان کو لفظوں کے اندر گھما لیں they are are trained trained these people اب اب یرغب اور یرغبان جو ہے وہ دیکھنے میں سننے میں لگتا ہے یار دونوں ایک ہی طرح کا لفظ ہیں مگر ان کے انٹائرلی ڈفرنٹ میننگ ہے وہ ایک طرح کے ساؤنڈڈ یعنی قریب قریب کے ساؤنڈڈ مطلب ورڈ ایک بیس سے نہیں نکلتے ہر ہر دفعہ ایک بیس سے نہیں نکلتے this is how stupid it is لیکن میمی جاب جیسا ڈسپٹیو مکار قسم کا شخص صرف عربی میں گھماتا ہے اور یہی ہمارے مسلے انڈیا میں بھی کرتے ہیں وہ وہ جب ہندوؤں کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں عربی عربی میں کیوں گسارتے ہیں آپ کو کیونکہ وہ ٹرینڈ ہے اس قسم کے لفظ بول بول کے آپ کو کمن کیری کروانے کے لیے It's two words together, not one. So uh, he's yes. just using it because he knows that you don't, you wouldn't hear the difference because you're not Arabs. Um, but it again being deceptive. The, the God of that that revealed this didn't he he he, he he know that that it would be be a, a, point of confusion if uses the the same same word to to pray and worship remember cares cares who he's only one worshipped see تو کیا اس کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑی مارنے لگا ہے وہ اور یہ پوائنٹ آف کنفلکٹ بن جائے گا یہ ایک پرابلمٹک پوائنٹ بن جائے گا میں اپنے ساتھ فرشتوں کو کھڑا کر کے ایک لفظ یوز کرنے لگا ہوں تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے اس آیت کو اس طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہیے کہ میں برکا کر رہا ہوں اور فرشتے یوسلون کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا لیکن جو خدا سپوزٹلی پوری دنیا کا خدا ہے اس کو فیوچر کا بھی پتا ہے یٹ اس نے اتنے پٹھے طریقے سے قرآن میں آیت دی اور وہ بھی وہ آیت جو اس نے دنیا زمین آسمان لینگویج بننے سے پہلے لوہے محفوظ پہ سنبھال کے رکھ لی ہوئی ہے پیچھے کیا رہ جاتا ہے اس لیے کہ یہ بھاڑے کا مال ہے چوری کا مال ہے وہاں سے اٹھایا گیا ہے اور محمد کو نہیں پتا تھا وہ کیا کرنے لگا ہے وہاں پہ بہت سارے خدا تھے وہ ایک دوسرے سے پرے کرتے تھے اس لیے آپ کو پری اسلامک میں یہ چیز نظر آئے گی uses the same word of pray and worship to apply to himself i mean that he should have avoided that completely and use a different like i say a different verb the arabic language is full of verbs If, i mean if it sounds like, for any even non-arab speakers if it sounds like nonsense and it smells like nonsense. nonsense. It's میں سینس لگ رہی ہے اور کوئی چیز دکھنے میں اور پڑھنے میں ناؤن لگ رہی ہے تو اٹ از ناؤن تو وہ ناؤن ہی ہے اس کے ساتھ کمن کی ریمت بناؤ سائلی عربک سپیکر ہی ایکس مسلم ہے تمہیں پتا نا اس بات کا بھی یہ ڈیٹر آف بھی ایک عربک سپیکر عرب سے ایکس مسلم آئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آگے جانتی اندر کا ہو ایگزیکٹلی Exactly. <laughs> ساری عمر اس نے پڑھی ہوئی ہیں باتیں میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے تو نے بھی پڑھی ہوئی ہے سنی ہوئی ہے نا لک کے کتنا ڈسپٹیو کام ہو رہا ہے So give me the Islamic source yeah, yeah. that says this is Sunnah, this word, yes. when it's used for Allah yes. and when it's used for the angels, yes. it's different. Okay, there's a hadith on it. Yes. So, ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ چونکہ اب یہ جو بندہ ہے یہ ایکس مسلم نہیں ہے اس کو پتا ہے نہیں ہے کہ اس ٹائپ کی ایک حدیث میں ایک کمن گیری ہے سن لیں وہ بھی کہتا ہے بخاری کے اندر ایک حدیث ہے جہاں پہ اللہ مینشن اور سب آگے سے کیا کہہ رہے ہیں بھائی یہ نہ بتاؤ سات ہزار حدیث نمبر دے کہاں لکھا ہے ریفرنس سب نے اس اس کو کو ہے ٹھوک دیا دیا نمبر دے ساحل کے ساتھ کیا جواب ایک ایک گیم بھی یاد نہیں ہے لیکن میرے خیال میں مجھے یاد پڑتا ہے کیونکہ میں نے یہ ویڈیو بڑی دیر بعد چلائی ہے ڈاٹر آف کرائز نکال دے گی جبی بھائی سب نے پکڑ لیا بیچارا جھوٹ بول رہا ہے تو سال جھوٹ بول رہا ہے بخاری کون سی نا وہ اگر کوئی اچھا والا بندہ ہوا ابھی میرے پاس بیک سائڈ میں کچھ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں میں لوں گا ان کو لیکن اچھا والا بندہ ہوا تو لائے گا ایک ہے جہاں پہ ایک گیم بنتی ہے جو بنا سکتے ہیں آئی ڈونٹ نو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اسٹا نے یہاں پہ دکھایا تھا کہ نہیں دکھایا تھا میں دیکھتا ہوں Yeah, yeah, yeah. okay, Go, go. So, so the, the the the the I'm I'm give give you you you then can fi find it yourself. No, no, no we want Sahel has nine us Ten volumes. sorry. but even though, thing is, in Arabic, like don't have numbers? that. میں نمبرز نہیں تھے پہلے ابے اب تو ہے نا کھوتے جلیبی بھائی اب تو ہے نا کیسے یہ تو جلیبی بنا رہے No, the hadith says, the hadith explains what the word salli means, respecting to Allah. It means a dhikru fil mala il a'la. A dhikru fil mala il a'la. That Allah, or a thara'u fil mala il a'la, which means that it is mentioning that person's name in a higher station. Ah. So in other words, it's a, a praising, not praying, but praising. Praising. That, that is a hadith. That you ask for the okay. reference. No, no, no. Muhammad, Muhammad, yeah. Um. دے گا ذکر العلا اب اب یہ میں کہہ رہا تھا نا کہ ایک بخاری کے اندر ایک حدیث ہے جہاں پہ گیم ڈلتی ہے بیکاز یہ ویڈیو بہت پرانی ہے ایک دم سے میں نے کہا چلو چلا کے سب کو ایکسپلین کر دیتے ہیں لک اب یہ گیم یہاں پہ یہ ڈاٹر کرائس ہی سیٹ کرے گی اس کی دیکھیے گا where do, where do I start with the lies? <laughs> میں جھوٹ میں کدھر سے شروع کروں <laughs> جھوٹ اتنے بڑے جھوٹ میں کہاں پروٹ اللہ مینشنگ جو یہ بتائے کہ اللہ جس پہ پرے کرتا ہے وہ اس کو ہائیسٹ لوکیشن پہ سیٹ کر رہا ہے یہ والی حدیث نہیں ہے یہ والی حدیث نہیں ہے کہ اللہ جس پہ پرے کر رہا ہے اللہ جس پہ سلون کر رہا ہے سلے کر رہا ہے اس کو اللہ سب سے ہائی لوکیشن کے اوپر سیٹ کر رہا ہے یہ والی حدیث ہے ہی نہیں تو کیا حدیث ہے وہ دیکھتے ہیں میرے خیال جی، سے وہ حجاب اس کی بات کر رہا تھا وہ جو آزان کے بعد جو دعا ہیں اللہ ہاں، نہیں نہیں نہیں دیکھیے گا مقامہ محمود محمود مقام محمود گا وہ دکھائے گی یاد ہے جو قریب ترین کی حدیث ہے میں ڈھونڈ سکتی ہوں وہ یہ ہے اور وہ ہے کون سی یہ میرے خیال میں مشکا سے نکالی جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں مینشنڈ ہے سنیے گا حدیث تو یہ یہ ایک بہت بڑی گیم ہے جو کہ یہ کرتے رہتے ہیں تو ساحل بھائی بولیے ذرا پھر ہم آگے کسی کو لیتے ہیں یہ میرے خیال میں یہ یہاں پہ ختم ہو گیا اس پہ مزید مجھے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے but at the end of the day یہاں پہ گیم ختم ہو جاتی ہے کیا کہنا چاہیں گے میرے میرے خیال سے تو بھائی مومنوں کو یہ جو نارمل ہمارے مومن ہیں یہ ان کو بھیجے کے اندر بھی نہیں گھسا ہوگا سر اسی لیے تو میں آج نارمل مومنوں کو اتنا لے ہی نہیں رہا <laughs> سب اوپر سے گیا ہوگا ہے <laughs> سر کیا کریں سر ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں دکھا لیں ہائے ہائے ہائے ہائے شاید کچھ سمجھ آ جائے یہ سر دو چینلز ہیں ہاتھون تاش کے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہاتون تاش کے چینل کون سے ہیں تو یہ دو ہیں یہ دو چینلز ہیں میں نے لنک بھیج دیا دونوں کا ایک یہ ہے ڈی سی سی آئی منسٹریز ہاتون تاش کے نام سے ٹھیک ہے اور ایک جو چینل ہے ان کا وہ ڈی سی سی آئی منسٹریز ہے تو یہ دو چینل ہیں اور یہ والا ایک دوسرا چینل ہے ہاتون تاش ڈی سی سی آئی منسٹریز اور ایک ڈی سی سی آئی منسٹریز ہاتون تاش تو دو چینلز ہیں دونوں اگر کسی نے سننا ہے وہاں پہ جا کے سن سکتے ہیں بہت ساری ویڈیوز ہیں انے اسلام کا جتنا کریا کرم اس چھوٹی سی پانچ فٹ کی خاتون نے کیا ہے شاید ہی کسی اور نے کیا ہو ویسٹ کی بات کر رہا ہوں ایسٹ کی بات نہیں کر رہا اس نے کھڑے ہو کے سامنے کھڑے ہو کے آمنے سامنے کھڑے ہو کے کریا کرم کیا ہے اسلام کا ساحل بھائی بفور ہم کسی کو لیں سر کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں سوری کافی دیر میں بولتا رہا میرا گلا بھی خشک ہو گیا تھوڑا سا آپ ہاں نہیں نہیں یہ ہمارے مومن بھائیوں کو لو دیکھتے ہیں ان کے ابھی بھی کچھ سمجھ میں آیا ہے نہیں سمجھ میں آیا اچھا یار ایک تو یہ عبید ہے جس کے ساتھ بات کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے میرا نہیں خیال بنتی ہے آپ نے کرنی ہے تو میں میوٹ کر کے جا رہا ہوں آپ ان سے کر لیجیے گا <laughs> پھر بھی تھوڑا سن لیتے ہیں اس کو بولنا کیا ہے اوکے آپ بات کر لیں میں ذرا تھوڑی دیر ذرا سانس لینے جا رہا ہوں پانی سے نہیں پینے ہاں کیا بولتے ہیں کیا بولتے ڈینجر کیوں لگ رہے کدھر سرور کدھر گھسا گیا ہے تو ہاں سرور کدھر گھسا گیا ہے ڈینجر لگ رہے ہاں وہ گپے میں سے آیا ہو نا ہاں گپا گپا گپا ارے دن بھر گفے میں رہنا پڑتا ہے نا کام کرے گا تو گفا نہیں ہوتا ہے دن بھر کا معمولات رہتا ہے تو گفا رہتا ہے نا گفا اچھا، اچھا۔ ہی ہو گیا نا ہاں، ہاں، اندھیری ہاں، گھاٹی سمجھ میں آیا ٹاپک ٹاپک سمجھ میں آیا مگر اتنا بات کرنے کے لیے ابھی چارجنگ میرا ختم ہو گیا ٹاپک سمجھ میں آیا مگر میں تم ہاں۔ کو اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ سلوس جو سلوات ہے نا سلوات وہ حمد کے معنی میں آتا ہے اور حمد اللہ تعالیٰ کسی کی بھی کرتا ہے عبادت کا جو معنی ہوتا ہے عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے یہ کہاں ہے عبادت اللہ کے لیے خاص ہے عبادت اللہ کے لیے خاص ہے عبادت کسی کا نہیں کیا جا سکتا ہے حمد کسی کا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شکر بھی کرتا ہے قرآن میں شکر بھی لکھا ہوا ہے نہیں نہیں شکر بھی لکھا ہوا ہے قرآن میں بھی ہے حمد اللہ تعالیٰ مدح کرتا ہے حمد کرتا ہے سلوات بھیجتا ہے اور فرشتوں کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی سلوات بھیجو اور فرشتے کہتے فرشتے اور جو ہے ان پر سلوات بھیجتے اللہ اور فرشتے ان پر سلوات بھیجتے ہیں تو سلوات بھیجا جاتا ہے ابھی تھوڑا سا چپ ہو جاؤ حمد کی ہاں۔ جو بات کر رہے ہیں قرآن میں اللہ کہتا ہے الحمد للہ رب ہاں۔ نا تعریف یہ صرف اللہ کے لیے ہی ہے ساری تعریفیں کسی اور کی حمد ہے ہی نہیں قرآن کے حساب سے حمد کا مطلب ہوتا ہے مدح کرنا کرنا نہ کہ عبادت کرنا عبادت اور حمد ہے کہ سبھی تعریف اللہ کے لیے ہے ارے تو اللہ اپنے لیے تعریف کر رہا اللہ یہ تھوڑیا کہہ رہا ہے کہ سبھی تعریف اللہ کے لیے اس کے بعد کسی کے لیے تعریف نہیں سبھی تعریف اللہ کے لیے کسی کی بھی تعریف ہوتی ہے تو اللہ کے لیے بھی وہ بھی تعریف ہے مطلب اچھا مطلب کوئی اگر سنی لیونی کی تعریف کرے تو وہ تعریف بھی اللہ کے لیے ارے مطلب کوئی تمہارے حساب سے ابھی تم بھاگو گیا ابھی سنی لیونی کا نام سن لیا نا ابھی ارے باپ رے سنی لیونی کا نام سن کے بھاگ گیا ابھی دیکھو یہ بندہ بولتا ہے کہ ہم کسی کی بھی کر سکتے میں نے بولا کہ یار اللہ تو کہتا ہے سبھی قسم کی تعریف ساری تعریف ہے میرے لیے الحمد للہ رب رب العالمین وہ کے جو سارے سنو یہ بولتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی تعریف کرنا ہے بھائی سنی لیونی کی کوئی تعریف کرے مطلب وہ بھی اللہ کی تعریف ہے بولتا ہے ایک منٹ ایک پرسینٹ بچہ بھاگ گیا <laughs> یار بہت ہی کمال تھا یار میرے اچھا، ہم ابھی دکھایا تھا ابھی جو میں ویڈیو دکھایا تھا اس میں حمد دی پریز پریز اور حمد اور یہ حمدون یہ لفظ ابھی اس ویڈیو میں دکھائے ہیں پھر وہی بندہ بول رہا ہے ہاں۔ انگریزی میں پریز کرنے کو کہتے ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آیا حالانکہ میں ٹرانسلیٹ کرتا گیا اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں لے سر کچھ سپر چیٹس لیتے ہیں پھر اگلے بھائی کو لیتے ہیں ہاں۔ یہ سر آپ لے لیں پلیز کنٹینیو سر آئے جی دوبارہ سے سر ایک سال ہے چوری کا مال بوری میں آج حضور دونے آج حضور done sir done but done یہ بھی سر ہمارے پاس بہار والے بابا ہیں ان بین سٹوکس کے منہ پر ہنسی سوٹ ہی نہیں کرتی پلیز کنٹینیو سر ایک دو پھر آئے ہیں سر ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں ایڈم ابو جی اینڈ ساحل چاچو جی آج تو کچھ زیادہ ایموشنل ڈیمیج ہو گیا ہے میرے پیارے مفتیان کا <laughs> سر یہ سمجھنے والی گیم ہے ساری کی ساری اگر سمجھ جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ محمد نے جب چوری کا مال پکڑا تھا وہ سیدھا کر ہی نہیں سکا اس کو وہ لفظ بول گیا اور یہ ان کے اسلامک اسکالرس آج تک اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لیے میں نے بولا تھا اسلامک مونتھیزم قرآن سے ہی ختم ہوتی ہے جی سر ریپٹر جیٹ کہہ رہے اسلام فیسز لاجک وتھ رہے ہیں جو سویا ہوا ہے اسے جگایا جا سکتا ہے لیکن جو سونے کا ڈراما کر رہا ہے اسے جگایا نہیں جا سکتا بالکل حجاب وائلنس اگینسٹ مائنورٹی میمی حجاب کے حجاب حجاب ہاں، ابھی ان کا چالو تھا نا ادھر اچھا اچھا اچھا ابھی ریسنٹلی بھی چالو تھا الون مست کہہ رہے ہیں جب فس جاؤ تب ایک ہی ورڈ کے ہزاروں میننگ بناؤ سبحان اللہ سبحان اللہ ایگزیکٹلی کیا کریں بیچارے یو یو منا بھائی سواگت ہے آپ کا ہاں، ہاں۔ سنی لیونی کو سن کے اوپر آیا بھائی میں سوری <laughs> میں نے آپ کو دیکھا لیٹ ہے تم اوپر آئے وہ بھاگ گیا ریپٹر جٹ جی کہتے ہیں جی ساگر جی کہہ رہے ہیں keep doing the great work for humanity thank you Sagar ji بہت بہت شکریہ ریپٹر جٹ پھر آئے ہیں ایک دوار پھر Islamic logic if you can convert by sword ہوجکٹلی ویری ویل سیڈ بہت سیدھا جواب دیا آپ نے ماشاء اللہ سمجھ گئے آپ اور بولتے ہیں پرنام ایڈم جی کیا اسلام میں نیکروفیلیا ہے آئے خائے خائے خائے خائے سر ابھی فی الحال پرنام واپس لے لیں مجھ سے اور میجر سے بھی آپ کو اور یہ کسی اور دن کریں گے سیکریٹریٹ صاحب گجنی والا کیس ہے مسلم کے ساتھ ایڈم سائل اینڈ منا جی آل دا بیسٹ لگے رہے تھینک یو سر بہت بہت شکریہ راگو جہاں بولتے ہیں I D F I two seventy two پہ موک کر ہمس پہ بومبنگ کی کیوں اوکے اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے فی الحال چنی بابو چنی بابو آ گئے دنیا کی اولڈیسٹ چوری ہاتھ دنیا کی اولڈسٹ چوری ہاتھ کاٹو راگو جہاں بولتے ہیں سفیا بن بنتے کی سزا کیا لکھا ہے ساحل بھائی جامعہ از اکول ٹو سفیا بن کی سزا اکول ٹو تہرش گیمیا اکول ٹو مخترن کوشن کیا ہے یار یہ مخترن یہ سب کیا ہے یار راگب جا جی آپ ہمیں پڑھنے ڈال رہے ہیں ویسے سیریسلی آج لا کر آئے مجھے <laughs> شوقین کافر thanks Adam for helping to clean this گندگی تھینک یو سر بہت بہت شکریہ اپریشیئر اٹ ضعیف الدین you people should go more on front line channels as you do on Sanjeev Dixit make more appearances on nationalist channel یہ ہے کہ جو لڑکی ہوتی ہے جس نے کسی مرد کے ساتھ پائی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں ہے جب تک وہ شادی شدہ نہیں ہے اس کو موت کی سزا نہیں ہوگی اس کو کوڑے پڑنے کی سزا ہوگی اسلامکلی آپ سیکس کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ شادی شدہ نہیں ہو چونکہ آپ سیکس کر نہیں سکتے جب تک آپ شادی شدہ نہیں ہو تو بائی ڈیفالٹ اس کو ورجن کہا جاتا ہے شرح کے اندر ٹھیک ہے اور شرح اسلامی کے اندر جو ورجن کہا جاتا ہے تو ورجن کو سزا کوڑوں کی ہوتی ہے سو کوڑوں کی اس کو موت کی سزا نہیں ہوتی ہے سو اچھا، موت یہ قاعدہ لڑکی کے لیے بھی ہے اور لڑکے کے لیے بھی ہے دونوں کے لیے اسپیسیفکلی جی۔ لڑکی کے لیے نہیں ہے جی لیکن لڑکے کا تو آپ کو پتہ نہیں نہ لگ سکتا ہاں تو یہ یہ وہ چیز ہے تو آئی تھنک کہ اس کو کسی نے غلط طریقے سے پورٹرے کیا ہے آئی ہوپ آپ کو پتا لگ گیا یہ کیا جی check Nishan Rohilla check one from your side popping notable to send notable to send super chat sir یہ آپ کی آئی تو ہوئی ہے super chats this is your super chat نظر آ رہی ہے سر اچھا یہ بون ویٹا کا کیا بیر بون کر کے جو آئی ڈی ہے اس سے سپر سیٹ نہیں آ رہی ہے شاید جو انہوں نے بولا کہ بر بون نام کی کوئی آئی ڈی ہے وہ بلاکڈ ہے شاید اس سے سپر سیٹ نہیں آ رہی ہوگی اوکے دیکھ لیتے ہیں اگلا سپر سٹیکر لے لیں سر میں دیکھ لیتا ہوں Naresh Kumar ji thank you very much very much for your super chat super sticker thank you sir اور یہ ہندی چیٹ بھی لے لیں سر جیتندر سنگھ بھنڈاری ہائے ہائے یہ لو پکڑو اڑے اڑے اڑے تھینک یو سر بہت بہت شکریہ اپریشیٹ اور یہ بھی لے لیں سر راجپوت جٹ صاحب کا raptor raptor Jat three of my favourite مورتڈز come on guys let's have some fun اور سر فن کرتے کرتے نا گیم خراب ہو جانی ہے اوکے okay. نریش شکریہ اچھا جی ہمارے ساتھ اب کون آئے اوکے جی یہ والے صاحب بات ہو رہے ہیں جی شفیق صاحب آپ سے تو بات ہو نہیں گئی السلام علیکم وعلیکم السلام میں نے کہا آپ سے بات نہیں ہوئی تھی ابھی پہلے نہیں ابھی لیا آپ نے جی سر کم کریں جا رہا تھا اچھا اچھا،, اچھا،, ہاں، اچھا میں نے وہ جو اپنے درو شریف کی آیت بولی تھی میں جب ہائی اسکول میں تھا میں نے بھی وہ سوچا تھا آپ نے وہ یاد دلا دیا کہ وہ اللہ فرشتے دونوں عبادت کرتے ہیں نبی کی وہی نا جو آپ نے آیت بتائی ابھی بے شک ان اللہ ملائکت صلی صلی اللہ نبی علیہ وسلم و تسلیمہ تو ان اللہ تو دونوں ملائکہ اور اللہ دونوں درود بھیجتے ہیں تو اس کا جواب مجھے آخری بار ڈاکٹر طاہر القادری نے ایکسپلین کیا تھا تو اتنا سیٹسفیکٹری نہیں لگا مجھے تو انہوں نے بولا تھا کہ اللہ نے اپنے لیے صرف ایک کام چن لیا کہ وہ نبی پہ درود بھیجے گا درود بھیجتا ہے تو مجھے بھی تھوڑا اٹک رہا تھا یہ کہ ایسے کیسے یعنی کہ اللہ خود تو ہمارے اوپر برکت بھیجتا ہے تو ملائی کا نبی پر درود بھیج سکتے ہیں انسان بھی بھیج سکتے ہیں تو اللہ درود کیسے بھیج سکتا ہے صلی تو آ گیا پہلی لائن میں ہاں، اللہ نے اپنے اوپر ظالم کر لیا درود بھیجنے کے اور درود کی پہلی لائن ہے سلے اللہ تو پھر نماز پڑھ رہا ہے محمد کے اوپر اللہ او ہاں۔ اللہ محمد کے اوپر صلی بھیج گیم تو پھر وہیں پہ خراب ہاں۔ ہوگی واپس ہاں وہی پیچھے کیا رہ گیا یہی اس میں تھا کہ اللہ مبارک میں یعنی نے کہ یہاں پر برکت برکت کرتا ہے تو میں نے اس کے برکت نہیں کرتا برکت نیچے ہے برکت نیچے ہے ہاں وہی نیچے پہلی پہلے والے پیراگراف میں وہ صلی کر رہا ہے اللہ محمد ہاں صلی اللہ جی۔ محمد ولا ال اور اولاد پر محمد کی کما صلیتا جیسے گیم ختم ہو گئی نا سر یہ تو سرکولر یہ سرکولر ہاں۔ بات ہے نا سر تو آپ نے اسلام چھوڑ دیا کہ نہیں نہیں میں نے نہیں چھوڑا ہے ابھی بھی نہیں چھوڑا مسلمان اچھا، اچھا، اللہ صلی کس پہ کر رہا ہے میں یہی سمجھ رہا تھا کہ محمد پر اللہم صلی اللہ محمد کس کو کر رہا ہے کس کو کس سلے کرنے کے لیے آپ سے کوئی بڑا ہونا چاہیے نا خدا جس پہ آپ جس کے ہاں، تھرو آپ سلے کرو گے ورنہ سلے کرنے تو پھر آپ اسلام میں کیوں ہیں بھائی ہاں تو وہی اس کا طاہر القادری نے جو جواب دیا تھا کہ اللہ نے یعنی کہ وہ محبت کرتے ہیں محمد سے تو انہوں نے فرشتوں کے ساتھ اپنے آپ کو بھی لائن میں لے لیا مطلب ایک ہی آپ نے جو ٹھیک ہے لے لیا لیکن اللہ سلے کیسے کر رہا ہے سلے کرنے فرشتے سلے کریں تو وہ اللہ سے کریں گے ٹھیک ہے اللہ ہاں، کس سے سلے کرتا ہے ہاں۔ ہاں وہی اور تو ان کی محبت ہے یعنی کہ ایک قسم میں دونوں جمع ہو گئے انہوں نے ایسے بولا یار بھائی بھائی ایک سیکنڈ ہو گئے جمع سوال پھر وہی ہے بھائی اللہ سلے کس سے کر رہا ہے محمد کے لیے کر رہا ہے اوکے محمد سے اچھا۔ محبت بہت ہے کہ وہ کر رہا ہے اوکے سلے کر کس سے رہا ہے دعا سپلیکیشن عبادت پریئر نماز کوئی بھی لفظ اس کا ٹرانسلیشن کا لے لیں وہ کسی سے کرنی پڑے گی تو اس کا مطلب ہے اللہ سے بڑا کوئی اللہ ہے وہ کون ہے ہاں وہی کنفیوژن فیکٹر ہے یہی میں پوچھ رہا تھا آپ سے جو کہ مونیتزم کیا تو پھر آپ اسلام چھوڑ دینا یہ تو اچھا، کہہ رہا ہوں کہ ہاں، اللہ جی، سے جی۔ بڑا ایک اللہ ہے میں اور کیا سمجھا رہا ہوں کہ اللہ سے بڑا ایک اللہ ہے اس اس اس سے اس سے اس کی بات کریں اللہ کی کرتے ہیں نہیں وہی کنفیوژن ہے یہی میں پوچھ رہا تھا آپ سے سائل بھائی آپ سمجھائیں یار میں سمجھا رہا ہوں کنفیوژن کی پھر وہی کی وہی ہے اتنا میں بتانے کے بعد کنفیوژن پھر میں یہ بھائی ساحل بھائی آپ کو سمجھا سکتے ہیں ان کو ارے شفیق بھائی یہی تو پرابلم ہے اسلام میں اور قرآن میں وہی تو آپ کو بتایا جائے بتایا جا رہا ہے کہ کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے تو ایسے کنفیوژن والے مذہب میں آپ کیوں ہے کیونکہ ایک تو پیورسٹ اور کلین مذہب ہے یعنی کہ دوسرے مذہب کی طرح راؤنڈ راؤنڈ نہیں گھومتا ہے ابھی میں تو عالم یہ راؤنڈ راؤنڈ آ گیا نا آپ نے خود مانا نا کہ یہاں پہ کنفیوژن ہے تو پیورسٹ کہاں سے ہوا ادھر آپ نے ابھی خود بولا نا کہ کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے تو پیورسٹ ہاں، کیسا ہو گیا آپ جس طرح سے اسے پریزنٹ کر رہے ہو یہ سیٹسفیکٹری نہیں لگ رہا لیکن طاہر القادری صاحب نے بھی ایک بار ایکسپلین کیا دیکھتا تھا میں ان کا بہت بڑا فین تھا تو انہوں نے اسے ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ نے اپنے آپ کے لیے ایک کام چن لیا ہے ابھی آپ یہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں بھائی سنو سنو میری بات سنو شفیق بھائی ابھی آپ یہ سیم چیز میرے خیال سے تین چار بار ریپیٹ کر چکے ہو آپ نے کہہ دیا کہ ان کا آنسر سیٹسفیکٹری آپ کو نہیں لگا ہے نا میں وہی آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مطلب ہمارے حساب سے تو یہ پرابلم ہے ہمارے حساب سے یہ پرابلم ہے یہاں یہاں جس طریقے سے اللہ اپنی بات بیان کر رہا ہے اسے صاف معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ سے بھی بڑا کوئی خدا ہے جس سے اللہ جو ہے رسول اللہ کے لیے سلاد پڑ رہا ہے اللہ کنفیوز ہاں، لگ رہا ہے مجھے بھی میں میں بہت پہلے کیوں ہو نکل جاؤ وہی تو بول رہے آپ کو بار بار جمعہ میں بھی سنتے ہیں ان اللہ ملائکۃ صلی اللہ علیہ بے شک اللہ جمعہ کی نماز کیا بول رہے جمعہ کی خطبے میں بھی پڑھتے ہیں نا یہ ہم لوگ ان اللہ ملائکۃ صلی اللہ نبی بے شک اللہ اور ملائکہ دو نبی پر درود بھیجتے ہیں اے لوگوں تم بھی درود درود بھیجو تو اللہ کیسے یہ کر سکتا ہے وہی کنفیوژن تھا تو وہی <laughs> یار آپ نے یہ کم سے کم چھ سے سات بار آپ نے ریپیٹ کر دیا ہے بہت سالوں سے یہی کوشچن میرے دماغ میں تھا ٹھیک ہے بہت مطلب جب میں اسکول میں تھا تب سے بول رہا ہوں یہ کیسے ابھی ہم سے کیا چاہتے ہیں آپ یہ بتاؤ ہو سکتے ہے اس کی کوئی اور بھی تفسیر ہو یہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے ہاں تو جا کے ڈھونڈو اگر کوئی تفصیل آپ کو اچھے سے ملے تو لے کے آؤ بیسکلی پرابلم یہ ہے نا کہ آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کسی طریقے سے میں اس کو سچا ثابت کروں میں بہت ڈھونڈا ہوں لیکن مجھے ملا نہیں ہے اس کا سیٹسفیکٹری آنسر تو دونوں بات بولو گے تو ایسا چلے گا شفیق بھائی دونوں بات نہیں ہے ابھی سبھی مل کر اسی میں جڑے ہیں تو اسی میں ہیں سوچنا پڑے گا اور بیک سٹیج میں جو کرامت علی بھائی آپ کا کیمرہ آن ہے بھائی اگر کیمرے کے ساتھ نہیں آنا ہے تو کیمرہ بند کر دیجئے چہرہ پٹی ہو جائے گی نہیں تو آپ کی شفیق بھائی بھائی سائل میرے کو لگ رہا ہے شفیق بھائی بہت کنفیوز ہے کنفیوز ہے لیکن پرابلم کچھ نہیں ہے اس کا پرابلم کیا ہے صرف ایک آیت سے ہی ارے پرابلم کچھ نہیں ہے پرابلم ہے کچھ ایک ڈیسائیڈ کر کے بولو شفیع پرابلم ہے کہ نہیں ہے ایڈم سیکر ایڈم سیکر کو پتا ہوگا وہ بہت پڑھی لکھے ہیں میں بہت دن سے دیکھ رہا ہوں تو پتا جو پتا تھا وہ پورا کھول کھول کے بیان تو کر دیا ابھی اور کیا اور کیا بتائے گا آپ کو اس کے پہلے کے لوگوں کو کبھی نہیں لگا کہ اس آیت میں کچھ کنفیوژن ہے مطلب آپ میں نے آپ کو اتنی پرانی دکھائی ہے لوگ کرتے نہیں ہیں نا لوگ کرتے نہیں ہیں وہ اتنی ڈیپ جاتے نہیں ہیں کہ وہ دکھائیں میں ڈیپ جا کے دکھاتا ہوں اس لیے تو دکھاتا ہوں اچھا مجھے بتائیں آپ کا جو اللہ ہے وہ سرات مستقیم پہ ہے اللہ تو انسانوں کو سرات مستقیم پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے نا تو اللہ تو کریٹر ہے تو کیا کریٹر سرات مستقیم پہ ہو سکتا ہے ہاں کریٹر تو سیرات مستقیم پر اپنے طرف آنے کی دعوت دیتا ہے سیدھے راستے سیرات مستقیم اللہ کی طرف جائے گا نا ہاں جائے گا اللہ کی طرف تو اگر اگر کریٹر بھی سیرات مستقیم پہ ہو تو وہ کس کی راہ پہ چل رہا ہے کوئی اس سے بڑا اللہ ہوگا تو اس کی راہ پہ چلے گا نا ارے کریٹر ہے اس سے سیرات مستقیم اسی کا تو بنایا ہوا سیرات مستقیم ہے اسی کی طرف جاتا ہے ایگزیکٹلی میں یہی بول رہا ہوں کہ سیرات سالوں اتنے سال ہو گئے اتنے سال ہو گئے چودہ سو سال ہو گئے ابھی تک کسی کو شفیق بھائی شفیق بھائی رک جائیں ریلیکس ٹیک چل میرے ساتھ ذرا بات کر لیں آپ اپنی اپنی ہاں۔ کہانی اپنے پاس رکھیں آپ ہاں۔ قرآن شریف کے اندر سورہ علمد کے اندر پڑھتے ہیں نا اہ دن سرات المستقیم رائٹ ہاں، یہ جو سرات مستقیم ہے یہ اللہ تک آپ کو لے کے جاتی ہے نا جی۔ ٹھیک ہے تو سرات مستقیم آپ کو ہمیشہ اللہ کی طرف لے کے جائے گی تو وہ مستقیم سرات وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف جائے رائٹ ہاں جی اگر اللہ بذات خود سرات مستقیم پہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب اس سے کوئی بڑا اللہ ہے جس کے رستے پہ وہ چل رہا ہے آپ نے بھی بولا نا کہ سرات مستقیم تو اللہ کی طرف ہی لگی جاتی ہے اگر اللہ بھی سرات مستقیم پہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ اپنے سے بڑے اللہ کی طرف چل رہا ہے وہ اپنے سے بڑے اللہ کو جاننا چاہتا ہے اپنے سے بڑے اللہ کے رستے پہ چل رہا ہے کیونکہ اللہ کو کسی رستے پہ نہیں چلنا اللہ کو سیدھے رستے پہ نہیں چلنا اللہ سیدھا راستہ اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے اگر اللہ سیدھے رستے پہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے سے بڑے کسی اللہ کی طرف جا رہا ہے کریکٹ ہاں لیکن وہ قرآن میں تو نہیں ہے نا کہ اللہ سیرت مستقیم پر چل رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر میں دکھا دوں تو اسلام چھوڑیں گے اگر میں ابھی دکھا دوں آپ اسلام چھوڑیں گے اللہ سیرت مستقیم پر چل رہا ہے بول کے آیت ہے اگر میں آپ کو ابھی دکھا دوں آپ ابھی کے ابھی اسلام چھوڑیں گے ایسے چیلنج مت کرو دکھا تو دو چیلنج کے بعد ابھی آپ نے کہا ہے کہ اللہ سے راتے مستقیم پہ نہیں چل سکتا یہ آپ کی ریکارڈ لائن ہے کر سکتے ہیں تو نہیں نہیں چیلنج کر سکتے ہیں چیلنج بھائی سر ابھی آپ نے بولا ہے کہ اللہ سے راتے مستقیم پہ نہیں چل سکتا دیکھیں آپ کے سکولرز تو دیتے ہیں صرف اور صرف گولیاں ان کے پاس جواب نہیں ہے آپ نے ابھی اپنی لوجک سے کہا بھائی اللہ ہمیں کہتا ہے سرات مستقیم پہ چلاؤ اہ دن اصرات المستقیم لیکن اگر اللہ اگر اللہ کو کسی اور سرات مستقیم پہ چلنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ سے بڑا کوئی سرات اللہ سے بڑا کوئی اللہ ہے جس کی مستقیم سرات پہ اس کو چلنا ہے ادر وائز تو گیم نہیں بن سکتی نا صحیح ہے لیکن ارم بھائی کیسا ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے otherwise waste of time ہے بھائی ویسٹ آف ٹائم ہے آپ دیکھ لیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یار بھائی یہ دیکھیں انی توکل تو اللہ میں توکل کرتا ہوں صرف اللہ کے اوپر ربی و ربی کو اللہ ہوا وہی وغیرہ وغیرہ وغیرہ انی انا ربی اللہ سرات مستقیم بے شک میرا رب میرا اللہ یہ اللہ جو ہے بے شک میرا رب جو اللہ ہے وہ سرات مستقیم کے اوپر ہے اگر اللہ کسی سرات مستقیم کے اوپر ہے تو اللہ اپنے سے بڑے اللہ کو پانے کے لیے ایک سیدھے رستے پہ چل رہا ہے ادر وائز اللہ کو اللہ اللہ کی طرف ہر رستہ جانا چاہیے سرات مستقیم اللہ کی طرف جانا چاہیے اگر ہاں۔ میرا رب میرا اللہ بھی کسی سرات مستقیم پہ ہے تو وہ کسی اور اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے پا رہا ہے قرآن میں میں نے بتایا تھا کہ آج کی سٹریم میں میں آپ کو اللہ سے بڑا اللہ دکھاؤں گا قرآن کے اندر ہاں ابھی جی۔ ہم نے دیکھا ہاں جی۔ اللہ پرے کرتا ہے تو لہٰذا اس کو اپنے سے بڑے اللہ کے ساتھ پرے کرنی ہے چھوٹے سے نہیں کر سکتا ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے نے پوچھا کہ سرات مستقیم پہ چلنا کہ آپ نے کہا سرات مستقیم تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے وہ ہمیں اللہ تک لے کے جاتی ہے اللہ کیسے چل سکتا ہے یہ آپ نے کہا تھا آپ کے لاجیکل دماغ نے کہا تھا لیکن جیسے ہی آپ نے قرآن کی آیت دیکھی ہے اب آپ بنائیں گے جلیبی کیونکہ پہلے جب تک آپ نے آیت نہیں دیکھی تھی آپ کو نہیں پتا تھا قرآن میں لکھا ہے تب تک آپ بالکل ٹھیک تھے لاجیکلی بالکل ٹھیک تھے کہ ہاں یار ایسا نہیں ہو سکتا اب آپ نے قرآن کی آیت دیکھ لی ہے اب آپ کو ہوئے گی ہاں۔ تکلیف اور اب آپ بنائیں گے جلیبی بنائیں جلیبی بنانے کی بات تھی ہے ابھی آپ دکھا رہے ہو نا یہ نربی اللہ سرات مستقیم تو ڈیفینیٹلی اللہ بھی سرات مستقیم پر چل کس کے کس کے کس کے مطلب کس کے کس کے بنائے ہوئے سرات پہ چل رہا ہے سرات مستقیم تو ہمیں اللہ تک لے جاتی ہے اللہ کی سرات اللہ جس سرات مستقیم پہ چل رہا ہے وہ کہاں جاتی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کی خود کی بنائی ہوئی سرات مستقیم پر وہ خود کھڑا ہے سو اللہ basically sorry to say sorry to say اللہ بیسیکلی اس ڈوگی کی طرح ہے جو سرکل میں اپنی ٹیل کو چیز کر رہا ہے تو وہ تو آلریڈی وہی ہے تو وہ اپنے آپ کے پیچھے چیز کیسے کر سکتا دیکھیے میں خود ایک سائنس کا ٹیچر ہوں اگر میں خود سائنس ایک تھیری بناتا ہوں تو پہلے مجھے خود پہ تھیری بناتے ہیں اور آپ نے اس تھیوری کو ثابت کرنا ہوتا ہے اللہ کا رستہ سیدھا ہے اس کو اللہ کو ثابت نہیں کرنا ہاؤ کین اللہ پروو کہ میں اپنے ہی بنائے ہوئے رستے پہ چل رہا ہوں دیٹ از ٹوپیرٹی تو جب اللہ نے وہ رستہ نہیں بنایا تھا اس وقت اللہ کہاں پہ تھا ہوا میں مولق سر دس از ٹوپیرٹی یہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں محمد نے سارے چوری کے مال کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو یہ یہ ایک اسٹوپیرٹی ہے میں اب آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانے لگا ہوں جب جیزس نے بائبل کے اندر لکھا تھا یہ بائبل سے چوری کیا ہوا ہے تو اس نے کہا تھا کہ میں ہوں سیدھا رستہ I am the straight path میں ہوں سیدھا رستہ چوری کا مال ہے قرآن میں جگہ جگہ چوری کا مال ہے کچھ یہاں سے لے لیا کچھ بائبل سے لے لیا کچھ تورا سے لے لیا کچھ راسٹرین سے لے لیا کچھ وہاں کے مشرکوں سے لے لیا جہاں سے دل کیا وہاں سے اٹھایا مال ڈال دیا تو انہوں نے کیسے سنتا تھا نا تبھی اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا تو اس طرح کی غلطیاں نہ کرتا وہ جب کہانیاں سنتا تھا اور ان کہانیوں کو سننے کے بعد جب قرآن میں ڈالتا تھا تو چونکہ وہ سنی سنائی کہانیاں ہوتی تھیں وہ ڈالتے ڈالتے چینج ہو جاتی تھی اس سے کیوں میں آپ کو آج ایک کہانی بتاؤں اور آپ اس کو مہینہ بعد اپنے لوگوں کو بتائیں گے اس میں کمن کے لیے ڈال کے تو وہ خراب ہوئے گی ہی ہوئے گی اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا کتاب اس کے ہاتھ میں ہوتی تو شاید اتنی غلطیاں نہ کرتا اس نے ملٹیپل آئیڈینٹیز کو ملٹیپل چیزوں کو قرآن کے لیے ڈال دیا اور آپ کو جگہ جگہ یہ چیزیں ملیں گی اسی طریقے کی اللہ سیدھے رستے پہ کیسے چل سکتا ہے اللہ سیدھے رستے پہ کیسے چل سکتا ہے اس اس کا رستہ سیدھا ہے ہے جو تک جاتا المستقیم او اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا اللہ کہتا ہے کہ وہ سیدھے رستے پہ چل رہا ہے ہاں۔ انی ربی اللہ سرات مستقیم this is how stupid it is leave this بھائی ٹیک اوور پلیز ایک منٹ ہاں ساحل بھائی میں آپ سے یہ بولتا ہوں یہ آپ بار بار بھی بول رہے ہیں میں بہت بار سنا ہے کہ یہ کاپی کیے ہوئے ہیں لیکن اب تک تو ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ دورے جہالت میں اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے تو ظاہر ہے وہ مکان کا نہیں تھے یار وہاں پہ اتنی بڑی بڑی نظمیں لکھنے والے لوگ تھے جن کو محمد نے مروایا اتنی اعلیٰ اعلیٰ کہانیاں لکھنے والے تھے قرآن کا معوزہ جو آپ کے بتاتے ہیں وہ یہی تو بتاتے ہیں کہ اس کا معاوضہ نفاست آف دی لنگوسٹک عربیہ ہے کیوں کیونکہ اس وقت عرب میں سب لوگ سب لوگ بہت بہترین قسم کی نظمیں لکھ سکتے تھے تو لہٰذا قرآن کا معذا اللہ محمد کو موضاع کیوں نہیں دیا گیا اسی وجہ سے نہیں دیا گیا تھا قرآن کہتا ہے اے محمد تیرا موزہ یہ قرآن ہی ہے دیکھ ہم نے اس میں فضی و بلاغت کی ماں بہنیں کر دی ہے محمد کا موزہ تھا نہیں اس نے گیم ڈال دی اب پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنے ہی نیریٹو سے لیفٹ رائٹ جاتے ہیں نہیں لیفٹ رائٹ بات کی نہیں ہے جتنا میں انفارمیشن جانتا ہوں ایز اے مسلم قرآن قرآن قرآن کا قرآن کا موزہ کیا ہے اس کی لنگوسٹک رائٹ ہاں ٹھیک ہے قرآن خود ایک ہے نبی بھی فرماتے ہیں ہاں، خود ایک ہے کس چیز کا موضاء ہے کہانی کا نظمی اندازی کا کیوں کیونکہ وہاں پہ سارے لوگ بڑی اچھی نظمیں لکھ رہے تھے اس وجہ سے محمد کو وہ موضاء دیا گیا جو اس زمانے میں ضرورت تھی اس کو میجک کا موضاء کیوں نہیں دیا گیا کیونکہ ضرورت نہیں تھی یہ کہا جاتا ہے اب مجھے بتائیں کہ وہاں پہ لنگوسٹکس عروج پہ تھی بکول اسلامی اسکالرس کے میں نہیں مانتا اس چیز کو اسلامک عروج پر تھی لیکن دور جہالت تھی وہاں پر کوئی نہیں جانتے تھے تبھی ارے دور جہالت کہتے ہیں صرف بت پرستی کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں کہتے وغیرہ بہت اچھی تھی بکول اسلامک اسکالر کے تبھی تو قرآن کو موضاء بنا کے بھیجا گیا ورنہ قرآن ورنہ محمد کے پاس بھی جادو ہوتا جس طرح موسا کے پاس جادو تھا قرآن کی آیتیں کہتی ہیں اے محمد تو موسا کی طرح جادو کر کے دکھا جیسے موسا نے موزے دیا تو بھی دکھا تو ہم تیرے مان لے آئیں گے اللہ کہتا نہیں دینا تیرے لیے قرآن ہی سب سے بڑا ہے بھائی بچوں والی بات کرتے ہو یار ان آیتوں کی تفسیروں میں جاؤ جی اس وقت لنگوسٹک عروج پہ تھی لوگ کہانیاں لکھتے تھے نظمیں لکھتے تھے ایسی سی زبردست کہ اور کوئی ارد گرد کا لکھ نہیں سکتا تھا تو لہٰذا محمد کی یہ تو محمد کی وہ محمد کی یہ تو قرآن معوزہ آ گیا بھائی یار آپ مجھے سمجھ نہیں آتی ابھی آپ کی اپنی ہی بات کو ہم نے دکھا دیا اب آپ ابھی بھی آپ لگے ہوئے ہیں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں ایڈم بھائی سنو اس کا یہ سیم اب آپ جو اعتراضات کرتے ہیں نا بہت سارے ویڈیو دیکھا میں وہی اعتراضات ایک زمانے میں سر ولیم میور کچھ کسی عیسائی نے کیے تھے اس کا جواب doctor sir Syed Ahmad Khan doctor نے سر سید احمد خان نے اپنی ایک کتاب انگلینڈ میں جا کے پبلش کی تھی اس کی ٹرانسلیشن میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھی تھی بہت سارے اعتراضات جو آپ بھی کرتے ہیں اسی میں انہوں نے سر ابھی یہ والا اعتراض بتائیں مجھے جب کوئی اور اعتراض کریں گے ہاں۔ پہلے یہ اعتراض ختم کر دیں پھر جس پہ جانا ہوگا جائیں اللہ سیدھا راستہ کس پہ چل رہا ہے اپنے بنائے ہوئے سیدھے رستے پہ اپنے بنائے ہوئے رستے پہ اللہ تو تخلیق کے اندر آ نہیں ہاں۔ سکتا اللہ نے خود تخلیق کیا سیدھے راستہ اور پھر اسی پہ خود چل رہا ہے اللہ تو اپنے خلق میں آ نہیں سکتا بقول آپ لوگوں کے ہاں، ارے شفیق بھائی کتنی بڑی اسٹوپیڈیٹی آپ خود سوچو خدا کو راستے کی کیا ضرورت ہے بھائی نہیں تو ہے اس نے تو راستہ ہمارے لیے بنایا ہے تو پھر خدا کو راستے کی کیا ضرورت ہے یار کچھ تو سوچو نا میرے بھائی ہے وہی سوچ رہا تھا میں وہی بک بھی یاد آ گئی اسی لیے میں نے وہی پوچھا کہ اس کا سیٹسفیکٹری آنسر مجھے میں پوری کتاب کا سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دے سکتا اگر کوئی ایسا مدعا لے کے آئے اب دیکھیں میں نے آپ کو دکھا دیا ایک مدعا آپ نے پھر چیلنج بھی کیا آپ چیلنج سے بھاگ گئے وہ مدعا لے کے آئے جس کو اگر میں غلط ثابت کر دوں آپ اسلام چھوڑیں گے جائیں اسٹڈی کریں اگلے سیٹرڈے کو آئیے گا اس مدعے کے اوپر جو اگر غلط ثابت ہو گیا تو آپ اسلام چھوڑیں گے مدعا بھی آپ کا ہوگا سوال بھی آپ کا ہوگا جواب بھی آپ کا ہوگا غلط میں ثابت کروں گا جائیں تیاری کر کے بہت مہربانی سر تھینک یو سو مچ بھائی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے یار ہاں اگر آپ نے اگر آپ نے سمجھنا ہی نہیں ہے نا پہلے لاجیکلی سمجھ رہے ہیں قرآن میں دکھا دیا نا اسی حجت کو جس حجت کو بندہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یار یہ غلط بات ہوگی قرآن سے دکھا دیا اب اب جلیبی بن گئی اب اب آرگیومنٹ چینج ہو گیا نہیں جی اب تو یہ ایسے ہے اور ویسے ہے بھائی یہ تو یہ تو اسٹوپریٹ ہے نا اپنے منہ سے بول لے ہو بحث کرنے کے لیے صرف بحث کرنا ہے تو مطلب ہی نہیں ہے نا سمجھنے کے لیے ماننے کے لیے اگر آدمی بحث کرے تو کچھ اس کا مطلب بھی بنے ایگزیکٹلی عبد اللہ صاحب آئے ہمارے ساتھ سر کیا حال ہے لانگ ٹائم ہاں سر بڑھیا آپ سنائیں آپ کی کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک بھائی آداب آداب آداب عبد اللہ بھائی کیسے ہیں بس آپ لوگوں کی مہربانی ہے بڑھیا اچھا محسوس کر رہے ہیں سارے مسلمان اچھا اچھا محسوس کرے بس وہ نکلے تو صحیح اب دیکھیے شفیق بھائی جو آئے تھے ڈاؤٹ بھر بھر کے ان کے دل میں لیکن بس وہی ہاں، ہے کہ ہاں۔ بھائی کسی طریقے سے وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہیں ایک کہاوت ہے تو یہاں پہ تو وہ تنکا بھی نہیں ہے اچھا بھائی پہلے جب وہ تشہد کے تعلق سے بات کر رہے تھے تو میرے کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہی از کوائٹ کانفیڈنٹ کی جو ہے ایڈم بھائی نے جو لاجک رکھا ہے وہ کریکٹ ایک دم مطلب وہ مان کے چل رہا تھا بٹ لیٹر آن وہ پھر چینج ہو گیا اس کا اسٹینڈ وہی تو ڈینائل موڈ پہ ہے لیکن ہاں۔ ٹھیک ہے وہ ایک سٹیج ہے ہوتا ہے عبداللہ بھائی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا آئی ایم شیور کہ بہت جلد نکل جائیں گے ہاں ڈیفینیٹلی اچھا ایڈم بھائی میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے مونو ہاں، جیسے اپن مونوتھیزم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو جیسے ایک ایگنوسٹک اپروچ ہوتی ہے ڈیٹ از ٹرو مونوتھیزم کی آپ کسی ایک پرٹیکولر جیسے زوراسٹین جو ایک آنکھ کی عبادت کرتے ہیں یا یہ ہندوز کے اندر بھی ایک سیگمنٹ ہوتا ہے شاید آریہ سماج والے وہ ایک پرٹیکولر چیز کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی مونوتھیسٹک ہے یار اس کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حساب سے فرق ہے نا دیکھیں میں میں ڈیفینیشن کیسے دے دوں ذرا میوٹ کر لیا فیڈ بیک آ رہا ہے اگر آپ کے پاس فائنل اوریجن میں ون آ گیا ہے مجھے نہیں پتا یہ جو آپ دوسری والی بات کر رہے ہیں تو وہ مونتھسٹک ہو سکتا ہے fair enough that's not a problem لیکن Islamic definition of monotheism is فرق وہ فرق ہے وہ کیا فرق ہے ایک اور وہی ایک اور نہ اس کا اوپر نہ اس کا نیچا یہ ڈیفینیشن دیتے ہیں لیکن جب ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے نہیں اس ایک کے علاوہ بھی اوپر نیچے کچھ ہے ٹھیک ہے تو لیکن اسلام کے جو اسکالرس ڈیفینیشن دیتے ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہے لیکن قرآن کے تو دیکھے تو آپ کو اوپر نیچے نظر آ جاتا ہے اب اگر اگر اللہ کسی اسٹریٹ پاتھ پاتھ پہ چل رہا ہے تو ہیز ٹو ریچ پرٹیکولر آپ سورہ الحمد کو بھی پڑھیں تو سورہ الحمد کو کیا ہے وہ اللہ کا کلام ہے نا عبداللہ بھائی وہ اللہ کا کلام ہے اللہ اس کلام میں کہہ رہا ہے الحمد للہ رب العالمین اے اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا سوری oh, تمام تاریخ جی، جی، جی۔ اللہ کے لیے ہیں الرحمن الرحیم جو جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین ایا کا نابود و ایا کا نستعین تو یہ اللہ خود دعا کر رہا ہے اللہ خود جی، دعا جی, کر جی. رہا ہے کہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا اور پھر وہ قرآن میں بتاتا ہے کہ میں سیدھے رستے پہ چل رہا ہوں علم شریف ہاں، آ, مطلب ہے اللہ کی جی جی اور وہ پھر خود کہہ رہا ہے کہ میں سیدھے آ, رستے پہ ہوں صحیح صحیح صحیح وہ ڈیفینیٹلی آپ کا جو logic that is definitely hundred percent correct اور یوں بھی دیکھیں نا آپ مونوتھیزم کی اگر جیسے بات کرتے ہیں مسلمان تو وہ اب جیسے ایک نعت ہے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تو مونوتھیزم تو بھائی کولیپس ہو جاتا ہے اس نعت کے ساتھ ہی تو شخصیت پرستی جو ہے جہاں شخصیت پرستی ہے تو آپ آپ اینی آپ پروو بھی کر دو کہ you believe in one God but at the same time اس کے پیرل جو ہے آپ شخصیت میں اتنا ہی بلیو کر رہے ہیں اس سے زیادہ بلیو کر رہے ہو آپ تو مونسم تو بچا ہی نہیں نا بھائی بھائی وہاں پہ تو گیم لگا دیتے ہیں نا کہ ہم اس نعت کو نہیں مانتے یہ نعت غلط لوگوں نے لکھی ہے یہ فلانا ہے ٹمکانا ہے وغیرہ وغیرہ وہاں پہ گیم ڈال سکتے ہیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ کیسے گیم ڈالیں گے قرآن میں گیم کیسے ڈالیں گے اب قرآن میں گیم کیا ڈال رہے ہیں او ایک چیز کا مطلب اللہ کے لیے کچھ اور ہے اسی ایکشن کا مطلب کسی اور کے لیے کچھ اور ہے یہ گیم ہے نا سر گیم ڈالتے ہیں ہاں ڈیفینیٹلی دیٹس اٹ اور کچھ نہیں ہے قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بتایا تھا مونتھیزم قرآن سے ختم ہوتا ہے قرآن کی روح سے مونتھیزم مونتھیزم ختم ہوتا ہے کی کہانی ختم ہو جاتی ہے پارٹ ہے اس وقت دو پہلے کر چکا ہوں احد کو ختم کیا محمد کو اللہ کے برابر رکھا قرآن کے مطابق دوسرے پارٹ میں اللہ سے چھوٹے والے اللہ دکھائے علاج دکھائے ٹھیک ہے تیسرا پارٹ اللہ سے بڑا اللہ دکھا دیا اللہ دعا بھی کر رہا ہے اللہ سب کچھ کر رہا ہے کیا کر سکتے ہیں جی جی جی اچھا۔ ہاں جی اچھا جی ہمارے اچھا۔ ساتھ کون جڑا ہے اس وقت اچھا ایک ایک ایک چیز اور کہنا چاہوں گا بھائی اور ساحل بھائی یہ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اور شکریہ کا تو جو ریزن ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ نے وہ آپ کو معلوم ہے اور ایک ریزن سے اور بولتا ہوں کہ جو اب کی جو ونٹرس ہے اس میں جو ہے راتوں کا گوسل کا ہیڈک ختم ہو گیا بھائی یہ ہماری تھا یار ارے بھائی بہت بہت بہت پریشانی ہوتی تھی بہت پریشانی ہوتی تھی راتوں کا غسل جو ہے یہ ہاں۔ یہ جب آدمی نکلتا ہے نا تو اس کو سمجھ میں آتا ہے یار یہ کیا مصیبت میں اپنے اوپر پال کے رکھا تھا ہاں بھائی یہ بہت بہت چلے بھائی بھائی بھائی ایڈم شاہل شکریہ بہت شکریہ عبداللہ بھائی بہت بہت اچھا اچھا لگتا لگتا ہے ہے ہے یار آپ آپ جیسے لوگوں نے اسلام چھوڑا اور آج خوش یہ یہ سن کے اچھا جی بھائی چھوڑا اسلام شکریہ جی بھائی شکریہ ہلو ڈسکنیکٹ ہو گیا میں لے لیتا ہوں پلیز کنٹینیو سر کہہ رہے اعلان ہیں قرآن کا سب سے بڑا معجزہ حضور اپنے باپ کے مرنے کے چار سال بعد پیدا ہوئے ہیں دوستوں یہ قرآن کا معجزہ ہے چار سال بعد پیدا نہیں ہوئے یہ والا ڈیبنگ ہے تمہارا یار اس پہ پورا سٹیم ہو چکا ہے میرے نالج والا بھائی کہاں پہ ہو آپ رک جاؤ تھوڑا صبر کرو مذہب مجھے آپ کے چینل کا لنک تو میں دیکھ لیتا ہوں نامی کافی کہہ رہے ہیں جنت میں ابھی دو لوگ ہیں نبی اور ہور جن کو آخرت کے دن کا انتظار ہے تاکہ مومن آ کے ان کی پیاس بجھائے اور چودہ سال چودہ سو سال سے جتنے مومن مرے ہیں اور جہنم سے ایڈم کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے نہیں بتا سکتا تھا سنی پگوارا صاحب کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی ساحل بھائی یو یو منا بھائی پرنام پرنام سر سنی بھائی آپ کو بھی ضعیف صاحب کہہ رہے ہیں نبی تو بہت ہی کنفیوز پم تھے قرآن کسی اور پلانٹ کے لیے تھا غلطی سے یہاں آ گیا یہ سب مصب کے لیے اللہ بھی نبی کی کلاس لے لے رے لے پک لے رے پک اوکے ایکس مسلم عبد بھائی ہمارے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں the act of blessings only given by Allah to prophet Muhammad صاحب so how come angels have power to give blessings as well blessing is unique action and power possessed by only almighty Quran thirty three verse fifty six thank you ex Muslim Abd صاحب ہاں یہ بھی موجودہ ہو گیا موجودہ ہو گیا ہے اللہ کا عذاب آ گیا تھا بلکہ اللہ سے اوپر والے اللہ کا عذاب آیا تھا اللہ سے اوپر کوئی اللہ نہیں ہے بھائی جو آپ نے بولا تھا نا یہ والی اچھا، آیت کا بھی اچھا، اچھا، بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں یار وہ وہ جو ایک میں سن رہا تھا فون پہ کیونکہ میرا کمپیوٹر کا تو وہ آپ کو کوئی سوال تھا سپر چیٹ میں وہ رکھنا تھا آپ نے سر ہاں یہ والا تھا ایم ڈی ڈاکٹر صاحب کا کیا کہہ رہے ہیں سر Adam, how many countries of other faiths have been captured by the Muslim people by killing them, moving them, or converting them? Can you enumerate enumerate the name of countries? I know some name like Iran, Afghanistan, Turkey, etc. سر جتنی بھی جگہ پہ اسلام پھیلا ہے وہ تلوار کے طور پہ پھیلا ہے ایجپٹ کو دیکھ لیں اسپین کو دیکھ لیں نارتھ افریقہ سارا کا سارا جہاں سے سب سے زیادہ میکسیمم سلیو ٹریڈنگ نکلی ہے نارتھ افریقہ سے مسلمانوں کے سلیو ٹریڈنگ کرنے والے ہسٹری کے اندر مسلمان ہیں سب سے زیادہ اور انہوں نے کیا تو یہ اچھا بھائی ابھی بتاتے ہیں آپ کو آپ کو بھی بتاتے ہیں ٹینشن نہ لیں تو سلیو ٹریڈنگ جتنی بھی کرنے والے تھے افریقہ سے سلیو لے کے جانے والے جو شپس ہیں جو کہ ادھر اوپر یورپ میں سلیو لا کے بیچتے تھے وہ مسلے تھے آل آف دو شپس جو کہ وہ لے کے جاتے تھے وہ سارے کے سارے مسلے تھے جو کہ وہاں سے سلیو لے کے آتے تھے اور پھر وہاں سے ایٹی پرسینٹ سلیو جو تھے وہ نکل جاتے تھے مڈل ایسٹ میں ٹھیک ہے آپ اسلامک سلیوری کے اوپر گوگل پہ سرچ کریں آپ کرتے ٹینشن ہی نہیں تو وہ جو ساری کی ساری ہے وہاں پہ اب دیکھیں افریقہ میں افریقہ سے لے کے گئے آپ کو سعودی عربی میں کوئی کالا نظر نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیونکہ ان کے کاٹ دیے جاتے تھے کیسکریٹ کر دیے جاتے تھے اگر آپ اسلامک سلیوری کے اوپر سرچ کریں گوگل کے اوپر آپ کو ہزاروں آرٹیکل ملیں گے کہ وہاں سے سلیو نکالتے تھے جو اسلامک کنٹریز ہیں وہاں سے لوگ سلیو نکالتے تھے ایٹی پرسینٹ یہاں پہ سیل ہو جاتے تھے اوپر کتنے آتے تھے بیس پرسینٹ پندرہ پرسینٹ تیس پرسینٹ بس باقی سارے تو بیچ میں رہ جاتے تھے That's it. اور پھر وہاں سے اکراس دا اوشن پرلی سائڈ پہ کتنے جاتے تھے دس پندرہ دس پانچ پرسینٹ جو بیس پرسینٹ اوپر آتے تھے یورپ سائڈ پہ اس میں سے دس پانچ پرسینٹ ادھر جاتے تھے کیوں کیونکہ وہ جو شپ نے اکراس اٹلانٹک کرنا ہوتا تھا that is a very difficult journey back in days آپ کا طوفان آیا تھا پتا نہیں لگتا تھا آج کل تو ریڈار سیٹلائٹس ہیں آپ کو طوفان کا پتا لگتا ہے سب چیزوں کا اس زمانے پتا نہیں لگتا تھا تو بہت کم تعداد میں وہاں جاتے تھے لیکن جو ادھر آتے تھے یہاں پہ کالوں کی تعداد کیوں ہے کیونکہ یہاں پہ کیسکریٹ نہیں کرتے تھے ہاں بہت برے برے کام کیے سلیوز کے ساتھ یس yes, کیے سلیبوں کو مارا ہے انہوں نے بہت گندی سلیوری کی ہے انہوں نے یس yes, کی ہے لیکن ہر ایک کٹٹے نہیں کاٹ دیتے تھے جو کہ سعودی عرب میں کرتے تھے نیگرو زنج کس وجہ سے نکلا تھا سرچ آن دیٹ سو یہ وہ چیزیں جو آپ لوگوں کو سرچ کرنی چاہیے خود so search on that and you will realise کہ کیا سین ہے ٹھیک ہے thank you M D doctor جی بہت بہت شکریہ اپریشیٹ اور یہ ساجد بھائی بھی آئے ہیں ساجد بھائی کیا ہے جی میں بالکل ٹھیک ہوں بس دیکھ رہا تھا کہ کتنے بڑے اللہ ہیں اللہ سے بڑا جو اللہ ہے وہ اللہ سے کتنا بڑا ہے بس اسی کو دیکھنے کے لیے میں آ گیا دیدار بھی کرائیں گے لالا جی یا صرف بتلائیں گے آپ دیدار بھی کروا دیتے ہیں دیدار بھی کروا دیتے ہیں اب ذرا اس سے بات کر لیں اس کو بہت زیادہ زور سے آئی ہوئی ہے جی جناب نالج والا جی حکم ہیلو ہاں جی میں کہہ رہا تھا اللہ کس کے سلسلے پہ کیا کہہ رہا ہوں اللہ کس کے سلسلے پہ اللہ صرف ایک ہے یہ جو بات ہو رہی ہے نا ایک بار ریپیٹ کرنا ہے اپنی بات میں اس ریپیٹ کرنے کے ساتھ آپ کو سکرین پہ بھی دکھایا تھا یہ میری جان اللہ کون سی سرات مستقیم پہ چل رہا پہلے یہ تو سنو میری بات اللہ نے سرات مستقیم اللہ کون سی سرات مستقیم پہ چل رہا ہے سمپل سی بات ہے اللہ تو اللہ تو چلنے کے لیے کہہ رہا ہے کیونکہ ہم کریں گے وہ اچھا۔ چیز اچھا۔ اللہ نے ہمیں یعنی کہ پہلے تو پھر یہ یہ جو ہے یہ امتحان کی چیز کے اگر سارا کچھ ہم نے وہی کرنا جو اللہ نے لکھ دیا تو سب سے پہلے تقدیر لکھی ہم ہم یہ کرنے والے تھے اس لیے اللہ نے لکھی ہم نے یہ اگر اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے اگر اللہ نے سب کچھ لکھ دیا اور میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تو پھر یہ پھر یہ امتحان کی چیز کیا ہے دو نمبر سنو اللہ نے اے آپشن دیا ہے بی آپشن دیا ہے تمہیں ڈیسائڈ کرنے کے لیے بولا اے چوز کرو نہیں ہے نا وہ تو پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے تقدیر کا کانسیپٹ یہ ہے اللہ نے اس لیے لکھا ہے نا کیونکہ تم کر رہے ہو اللہ نے اللہ کو پہلے سے پتا ہے اس لیے وہ آگے والی بات نہیں اس نے لکھ دیا کیا میں چینج کر سکتا ہوں جو اللہ نے لکھا ہے کیا میں چینج کر سکتا ہوں اللہ نے اللہ نے جو لکھا ہے اس کو اللہ نے جو لکھا ہے نا اس کو بدل سکتے ہو آپ کوشش کر کے میں ملا سکتا ہوں کوشش کر کے تو پھر اللہ نے جو لکھا اس کا مطلب اللہ اللہ بونگا تھا اس کو نہیں پتا تھا کیا لکھنا ہے سنو جیسے کہ ایک ایک جیسے کہ چار آپشن ہے چار آپشن میں سے اللہ نے دو اللہ نے جو لکھا تھا نا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ بچہ جو ہے نا کچھ چینج کروا لے گا اپنا بعد میں اللہ اللہ اللہ کو پتا تھا مطلب, مطلب یہ نہیں ہے <laughs> تو یہ ایک منٹ دیتی ہے بھائی سنو تو ایک منٹ پہلے چار آپشن دیے چار آپشن میں سے دو آپشن تمہیں دیے تھے میں بتا رہا ہوں فور ایگزامپل چار آپشن کون سے تھے چار آپشن کون سے تھے میں تمہیں ایگزامپل دے کے بتا رہا ہوں فار ایگزامپل جیسے کہ اللہ نے چاروں آپشن لکھے ہوئے ہیں یا ایک لکھا ہوا ہے ارے بھائی میں ایگزامپل دے رہا ہوں یہ سن تو لو پوچھ رہا ہوں اللہ نے چاروں آپشن لکھے ہوئے ہیں یا ایک لکھا ہوا ہے ارے یار میں ایگزامپل دے کے بتا رہا ہوں جیسے کہ تمہیں ڈیسائیڈ کرو گے اچھا کیا ہے تو پوچھ رہا اللہ نے چاروں آپشن لکھے ہوئے تھے یا ایک لکھا ہوا تھا بھائی سمپل سوال ہے بتا دیں اپ اب جو بدلے جائے گا نا اللہ نے جو لکھا ہے نا وہ اسی لیے لکھا کہ تم نے چوز کرایا اسے کون سا آپشن لکھا تھا جو میں نے چوز کرنا تھا وہ لکھا تھا نا اللہ نے ہاں جو تمہیں چوز کرنا تھا وہ لکھا یعنی یعنی کہ میں چوز نہیں کچھ کر سکتا تم چوز کرو گے تمہارے پاس آپشن ہے نا اے اور بی آپشن ہے تم چوز کر سکتے ہو آپشن ہاں، ہے خود ہی کہ اللہ نے لکھ دیا جو اللہ نے لکھا ہے وہی وہی ہوگا وہی وہی کروں گا میں تو آپشن کہاں ہے اللہ نے اسی لیے لکھا اللہ نے اسی لیے لکھا ہے نا کیونکہ تم اسے اللہ نے اسی لیے لکھا ہے کہ تم نے ڈیسائیڈ کرا اسے تمہارے پاس تو فری ول ہے تم ڈیسائیڈ کر سکتے ہو یہی تو ٹیسٹ ہے چار آپشن چار میں سے اللہ نے تمہیں دو آپشن دیے ہوئے ہیں دو میں سے تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے اے اور بی میں سے یہ آپشن ڈیسائیڈ کر اب تم خود بی آپشن ہیلو آواز آ رہی ہے ہیلو گجب <laughs> تو بھی باز آدمی ہو بھائی سن جا میری بات چار میں سے اللہ نے تمہیں ڈیسائیڈ دیے نا چار میں سے دو آپشن فار ایگزامپل تمہیں ایک امیر گھر میں پیدا کر دیا اب تمہیں امیر گھر میں پیدا ہو کے صحیح راستے کو چوز کرنا ہے تم چوز نہیں کرو گے تو تمہاری غلطی ہے اللہ نے تم اس راستے پہ چلو گے اللہ کو پتا ہے اللہ نے غریب گھر میں سیدھے نہیں چل سکتا اس میں بھی چل سکتے ہو اس کے اندر تمہیں ایمانداری سے کمانا پڑے گا اور امیر گھر میں کے اندر تمہیں زکات دینی پڑے گی ایمانداری سے اللہ نے اللہ نے سیدھے رستے پہ اللہ نے ہمیں تو سیدھے رستے پہ چلایا تو خود کون سے سیدھے رستے پہ چل رہا ہے اللہ پہلے سے سیدھے رستے پہ اسے چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بتا رہا ہے نا گیا اس کا انٹرنیٹ بھی گیا گیا ختم ٹاٹا بائے بائے صحیح ہلو ہماری آواز ہیلو گجب ٹوپی باز آدمی اللہ اور اس سے فرشتے جو ہے نا بلیسنگ بھیج رہے ہیں وہ بلیسنگ کہہ رہا ہوں چلو بلسنگ ہاں۔ جی۔ بھیج رہے ہیں اللہ صاحب اللہ اللہ تو اللہ تو بلسنگ اللہ تو ہاں، فرشتے اللہ تمہاری آواز اٹک رہی ہے فرشتے اللہ ہیں جو بلسنگ بھیج سکتے ہیں ہیلو جانا یار انٹرنیٹ صحیح کرا کے آنا تمہاری آواز اٹک رہی ہے اللہ ہاں۔ ہیں جو بلیسنگ بھیج سکتے ہیں اوکے انٹرنیٹ ان کا خراب ہے ساجد بھائی دیکھو کتنے سٹوپڈ لوگ ہیں بلیسنگ کہتے ہیں برکت کو برکت خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اگر فرشتے دے رہے ہیں تو فرشتے اللہ ہیں آپ کو فرشتوں سے مانگنا چاہیے او اینجلز بلیس می پھر وہ شرک ہو جائے گا مگر یہ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے فرشتے بلیسنگ بھیج رہے ہیں ساحل کیا کریں یار ان لوگوں کے ساتھ ان کا دماغ کس طریقے سے کھولا جائے کہ انہیں سمجھ آئے گی کیا جواب کیا دیتے ہیں ان کو سمجھ آئے حد ٹوپی باز مذہب ہے بھائی مین ایم کے ایس صاحب جی صاحب سب کچھ سپر چیٹ لے لیتے ہیں ایم کے ایس اتنی دیر میں ہم سے بات کرتے ہیں اللہ کو کے بی سی کہہ رہا ہے فور آپشن دیے اڑے کے بی سی یاد آ گیا تھا مجھے فور آپشن کے گڈ ون گڈ ون بھائی اچھا جی یہ کون ہے جی مذہب ex Muslim animated videos okay Sahil بھائی میرا ہینڈل ہے ایٹ دا ریٹ مذہب ہے اوکے سر تھینک یو آپ ہینڈل آپ کے ہینڈل کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایٹ دا ریٹ مذہب اور ہم اس کی ویڈیو بھی دیکھیں گے اور اپنے چینل پہ چلا بھی دیں گے بہار والے بابا جی آیا کہتے ہیں چار آپشن کے ساتھ لائف لائن لائف لائن ہے کوئی سائی لائف لائن ہے کوئی اللہ کی چار آپشن کوئی نہیں ہے no life line sorry Anurag صاحب یہ وہ کلاس <clears throat> میٹ ہے ون گاڈہڈ کے اندر تھری پرسنالٹیز ہندوئزم از پولس نہیں یہ بھی ڈفرنٹ ہے تو ہندوائزم کے اندر بھی ملٹیپل سنگل uh, والے بھی ایک ایک لائن ہے جو کہ سنگل پہ جاتی ہے وہ بھی ایک ہے اچھا جی ex Muslim Abdul blessing only by Allah بالکل عبداللہ جی یہی ہم بھی بول رہے ہیں اور کھاتے آئے ہیں ان کو اٹیک کرتے ہیں ان کے آس پاس زیادہ تر کرسچن کنٹریز تھی اور وہ ان کو کھاتے آئے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی مسلم کو نہیں کھایا Jai Hind team balls of steel چک کے رکھو شیرو تھینک یو جیت سنگھ جی بہت بہت شکریہ وویک پانڈے جی ساحل بھائی اینڈ ایڈم بھائی پرنام وعلیکم ہے پرنام کے ساتھ وعلیکم اوکے جی آپ کو بھی پرنام کے ساتھ وعلیکم پرنام وعلیکم صاحب آپ کو بھی <laughs> یار یہ نیا تھا ویسے ساحل ریپٹر جٹ جی آتے کہتے شفیق کو ڈر لگ رہا ہے سر بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے شفیق کو اور رومی بھائی ہیں جے ہو ایڈم بھائی ساحل بھائی منا بھائی thank you sir thank you Adam تمہارا ڈائلگ بولا تھا یار میرا ڈائلگ بولا تھا کون سا ڈائلگ بولا تھا نے کون سا ڈائلگ بولا تھا اوکے کوئی کوئی نہ تو بولا ہوگا اچھا جی نامی کافی کہتے ہیں یہ قرآن تو میتھ اور کیمسٹری سے بھی کیا یہ بجدل بچتا ہے پیچیدہ پیچیدہ پیچیدہ او پیچیدہ ہے سر ہے تو بالکل سیدھا سیدھا پیچیدہ مسلمان بناتے ہیں اس کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کے لیے ورنہ نہیں اچھا جی جس سنگھ جی نے 49.99 ڈالر کا سپر سٹیکر دیتے ہوئے کہا ہے playing devil's advocate here what if all these sermons holy books extra which is not in the chronological order was manipulated by the winners and the rulers of the time just to justify their actions which were clearly against humanity. Please advise. جس جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے لیکن اگر ایسا ہوا ہے دین پھر قرآن تو بالکل بھی نہیں رہا پھر تو دین قرآن پھر پھر تو تو یہ دین پیدا ہونے سے پہلے ختم ہو گیا جس صاحب یعنی کہ اگر اس دین میں منیپولیشن ہو گئی اور قرآن بدل گیا ملٹیپل ٹائم اور اس وقت کے عباسیوں نے اس کو موڈیفائی کیا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے then the game is over my friend then the perfect preservation of Quran perfect تو کیا اس کے قریب کی بھی نہیں رہی so I think that's answer for that نمی کافر جی کہتے ہیں اور بائی دا وے جس صاحب thank you so very much for big super sticker appreciate نمی کافی بولتے ہیں اور ساجد بھائی آپ پڑھیں گے جب تک آخرت کا دن نہیں آتا تب تک جہنم میں اچھے مومنوں کے پچھواڑے میں بھی اللہ نے سریا ڈالا ہوا ہے لیکن اللہ ان کو جنت نہیں بلا رہا اف خدایا سر یہ انصاف صرف آپ ہی کر سکتے ہیں اس طرح کی سپر چیٹ کے ساتھ وائی جناب نے ہنڈریڈ روپیز کہا سر یہ لوگ عربک آئیڈیالوجی کو کیوں فالو کرتے ہیں جبکہ انڈین آئیڈیالوجی کبھی کہیں بہتر ہے سر یار اس کا جواب میں نے بڑی دفعہ دیا ایک فالز نیریٹو دیا گیا انہیں جب تک وہ فالس نیریٹو آپ توڑیں گے نہیں تب تک they can do that okay جی mister mister M K S کچھ بولنا چاہیں گے آپ ایم کے مومن بھی ہے کہ نہیں ہے کچھ بولیں گے تو پتا لگے گا نام ہی ایم کے ایس ہے mister M K S okay I think انہوں نے بولنا نہیں ہے تو ان کو نکال دیتے ہیں اچھا نالج والا فائنلی آیا اس کے بعد ہم سٹریم بند کریں گے میرا نہیں خیال ہاں، کہ کوئی نالج والا بندہ ہوگا میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے تمہیں آپشن دیے ہیں A B C D B اور سی ارے ارے ہم ہم ہم اس اس اس اس کی بات پہ پہ پہ پہ آگے آگے آگے آگے تھے تھے تھے تھے اللہ اور فرشتے بلیسنگ کر سکتے ہیں یہ والا سمجھ میں تقدیر کا اسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے یار تھوڑی گولو تقدیر کو فرشتے بلیسنگ کر سکتے ہیں فرشتے رحمت بھیج سکتے ہیں اللہ اور فرشتے رحمت بھیج سکتے ہیں اللہ اور فرشتے رحمت بھیج سکتے ہیں تو اگر میں فرشتوں سے رحمت مانگوں یا فرشتہ یا فرشتہ میرے اوپر رحم کر نہیں وہ نہیں دے سکتا وہ اس طریقے رحمت دیتا ہے سنو سنو اب میری بات جیسے کہ سورج کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ سن لائٹ دے سکتا ہے روشنی دے سکتا ہے وہ اللہ نے اختیار دیا اسے اسی اللہ نے اختیار نہیں دیا اللہ ہوا ارے سنو سنو اللہ نے اختیار نہیں دیا سن لائٹ دینے کا سورج کے اوپر آگ ہے اس آگ کی وجہ سے لائٹ نکلتی ہے اللہ نے اختیار نہیں دیا اللہ نے اختیار رحمت دینے کا ہے مجھے بتاؤ یہ رحمت کیسے بھیج سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی بھائی اللہ اگر چاہے اس کے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے مردوں کے اندر جان ڈالی نا اللہ کی مدد سے تو اللہ نے اللہ کی مدد سے نہیں ڈالی تھی اللہ کی پرمیشن سے اللہ کی پرمیشن سے ہاں پرمیشن سے ڈالی تھی پرمیشن سے اجازت سے ہاں. اس کی مدد سے نہیں ڈالی تھی اجازت ہاں. اجازت لینا کچھ اور چیز ہوتی ہے اور پرمیشن یعنی کہ اجازت اذن کوئی اور چیز ہوتی ہے اور مدد کوئی اور چیز ہوتی ہے تو اجازت از سیپریٹ ٹھیک ہے بے جان چیز اجازت نہیں مانگتا سن اجازت نہیں مانگتا وہ برن ہو رہا ہے اس کی روشنی آ رہی ہے لائٹ آ رہی ہے مجھے بتاؤ اینجلس بلیس کر سکتے ہیں برکت بھیج سکتے ہیں برکت کی بات نہیں کر رہا میں جو یہ جو ہے نا وہ کیا بولا تھا میں نے ابھی ورڈ ورڈ کیا بولا تھا رحم ہاں، رحمت رحمت ہاں رحمت فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اللہ چاہے تو اس اس ورڈ میننگ کے حساب سے تو مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے اوکے جی اللہ چاہے تو اللہ کی پرمیشن سے رحمت بھیجتے ہیں فرشتے رائٹ اللہ چاہے تو کچھ بھی کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے کل کو کل کو آپ کہہ سکتے ہیں سر سنیں سنیں سنیں بسم اللہ والملائکہ رحمت کیسے نہیں نہیں نہ کیوں کیوں کیونکہ اللہ چاہے تو نا اپنے آپ نے اللہ چاہے تو نا یہاں پہ لکھا ان اللہ و ملائکہ تو یہ سلون علی نبی ہر چیز میں اللہ نے کہا ہے کہ صرف اللہ سے ڈائریکٹ مانگو اللہ نے جو یہاں پہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ سلون کر رہے ہیں نبی پہ نبی پر میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آپ نالج والے اتنے اسٹوپڈ ہیں آپ کے تمام اسکالر چیز سے ہنڈریڈ پرسینٹ اگری کرتے ہیں کہ کوئی بلیسنگ نہیں بھیج سکتا سوائے اللہ کے اور لہٰذا دس از اسٹوپڈ آرگیومنٹ آپ ایسا کریں کسی اپنے اسکالر کے ساتھ جا کے اپنے کسی اسکالر کے ساتھ جا کے بات کریں ان سے سمجھیں سمجھ کے ہے میرے پاس کہ کیا فرشتے بلیسنگ بھیج سکتے ہیں کہ نہیں بھیج سکتے ہیں اللہ چاہے تو بھیج سکتے ہیں یہ بھی ان سے پوچھ کے آئیں ٹھیک ہے اللہ چاہے یا نہ چاہے فرشتے بلیسنگ نہیں بھیج سکتے اللہ کی بلیسنگ بھیج سکتے ہیں اپنی طرف سے فرشتے بلیسنگ نہیں بھیج سکتے دیٹ از ناٹ پاسبل یہ اسلامک مونتھزم کے خلاف ہے ورنہ فرشتے چھوٹے اللہ بن گئے یہاں پہ کیونکہ جو اللہ بلیسنگ بھیج رہا ہے وہی فرشتے بھی بلیسنگ بھیج رہے ہیں تو لہٰذا اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ چھوٹے بلیسنگ چھوٹے اللہ بن گئے ہیں آپ آلریڈی شرک میں شامل ہو چکے ہیں شرک صفات شرک اکبر کے اندر سب کیٹیگری ہے صفات کا شرک اللہ اگر بلیسنگ بھیج رہے ہیں اور فرشتے بھی بلیسنگ بھیج رہے ہیں اور آپ کے مطابق فرشتے اللہ کی مرضی کے بعد اللہ کی پرمیشن سے بلیسنگ بھیج سکتے ہیں تو یہ اللہ کی صفات کی شرک ہے شرک الصفات ہے آپ اتنے اسٹیوپڈ ہیں سوری ٹو سے آپ میرے چینل پہ مت آئیں کیونکہ آپ اتنے بیبی اور اتنے اسٹیوپڈ ہیں کہ آپ آلریڈی شرک کر چکے ہیں پلیز لرن کریں اپنے آرگیومنٹس کو کسی اسکالر سے یا تو اس کو لے آئیں یا خود بھی آئیں تو کسی اسکالرری آرگیومنٹ سے آئیں فرشتے بلیسنگ نہیں بیچ سکتے یہ شیر کے صفات میں ہے سمجھ لگی آپ کو کہ نہیں لگی ابھی بھی اوکے بھائی صاحب نے اپنے آپ کو خود میوٹ کیا ہوا ان میوٹ میں کر بھی نہیں سکتا میں بھی وہی بول رہا ہوں فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بلیسنگ بھیجتے ہیں اللہ کی اللہ کی بلسنگ اللہ کی بھیجتے ہیں تو صرف یا اللہ کی بلسنگ وہ میرا حساب سے بولوں کے حساب سے نہیں اللہ کی بلسنگ یا اللہ کی مدد سے اللہ کی بلسنگ بھیجتے ہیں اللہ کی بلیسنگ دیتے ہیں یہاں پہ اس آیت میں دیکھو ان اللہ و ملائکہ تو یسلون علی النبی کہاں پہ یہ یسلون کا لفظ ایک ہے جو ابھی ہم نے دکھایا تھا اس میں دو فائل ہیں اللہ اور ملائکہ دونوں یسلون کر رہے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ملائکہ بھی یسلون کر رہا ہے اللہ بھی یسلون کر رہا ہے تو ملائکہ اللہ کا یسلون کیسے کر رہے ہیں کیونکہ ورب ایک ہی ہے اور ایکٹرز دو ہیں یہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا نا کہ اللہ کی جاؤ یار چیک کرنا پڑے گا stupid idiot go go bring bring some your your daddy i'm sick and tired of these guys Lala ji یہ تعویل بھی جو پیش کر رہے ہیں وہ تعویل بھی اچھی پیش نہیں کر رہے ہیں نا اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اگر سورہ آل عمران میں وما یعلم علم و اللہ اس کی تعویل ہاں۔ کوئی نہیں کر سکتا قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں اور پھر خدا کہتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو قرآن پہ سوال اٹھاتے ہیں ان کے دل میں کجروی ہے سوال اٹھا رہے ہیں لیکن اے نبی تم خاموش رہو تم سوال کا جواب نہ دو بے شک اس کے یہ جو متشابہات ہیں اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے ور راسخون افیل علم اور جو اہل علم ہے بے شک درست فرمایا آپ نے ہمارے پاس گوگل بابا جی آ گئے پورا کا پورا گوگل بابا جی آ گیا جی گوگل بابا جی آج میں آپ کا ویسے پروگرام تو کافی عرصے سے سن رہا تھا آپ لوگوں کی جی، جی۔ گفتگو بڑی دلچسپ ہوتی ہے اور بڑی معلوماتی بھی ہوتی ہے اور میں نے کافی چیزیں دین کے بارے میں مطلب دین اسلام کے بارے میں آپ کے اس پروگرام اور آپ کے اور بھی جو دوسرے کولیگز ہیں ان کے پروگرامز بھی میں سنتا ہوں اور <clears throat> کچھ ایسی ایڈکشن سی ہو گئی ہے کہ آپ مجھے نان مومن لگ رہے ہیں جی آپ مجھے نان مسلم لگ رہے ہیں نہیں نہیں الحمد للہ میں مسلم ہوں اوکے تو آپ ہمارے آج کے ٹاپک کے بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے انفیکٹ ہاں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کا پروگرام جوائن کیا تو مجھے ایگزیکٹلی exactly پتا نہیں لیکن ابھی میں سن رہا تھا کہ سر شہادہ آپ... سنا دیں اللہ کی شہادت کیا ہے آپ کیا شہادت دیتے ہیں گواہی گواہی سنائیں اپنی ہاں اچھا شہادت کی بات جو ہے دیکھیں جیسے ابھی میں آپ سے دکھا دیں یار اپنی شہادت بول دیں آپ اسلامک شہادت بول دیں اشہد ان محمد رسول اللہ دوبارہ سے بتائیے گا سوری اوور رائٹ ہو گیا تھا میں بول رہا تھا جی۔ میں نے کہا سر دوبارہ سے بتا دیجئے اوور رائٹ ہو گیا تھا دوبارہ بتائیے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یہ آپ نے کس کو حاضر نظر جان کے یہ شہادت دی ہے ہاں یہ میں ابھی آپ سے یہی سوال کرنے والا تھا کہ آپ نے کس کو حاضر نظر جان کے گواہی گواہی دی ہے ہے یہ یہ میرے خیال میں جو میری خاص طور سے اشد اللہ محمد الرسول اللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گواہی میری جھوٹی ہے اس لیے مجھے لگتی ہے کہ شہادت دینے کے لیے میرے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے اور پچھلے دنوں میں اپنے ایک عالم سے مطلب جن کو میں یہ جانتا ہوں ان سے میں ذکر کر رہا تھا تو کہ جی مطلب ہم جو شہادت دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ثبوت کیا ہے اس شہادت کو دینے کا کیونکہ نہ ہم نے محمد کو دیکھا نہ قرآن کے اندر جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں نہ ان کے جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کو آپ لے لیں آدم علیہ السلام کو لے لیں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں حضرت نو علیہ السلام کو لے لیں سب کی ہمیں جو ہے فیملی ڈیٹیلز ملتی ہیں ان کے بیوی ان کے بچوں ان کے چھوٹے سے بڑے ہونے تک حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی پید... شروع سے لے کے آخر تک ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے آخر تک ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کوئی ڈیٹیل قرآن میں نہیں ملتی تو یہ میں جواب کیا ملا سر وہ بتائیں مجھے جواب مجھے وہ نہیں دے سکے اور انہوں نے گفتگو بند کر دی مجھ سے بہترین پھر جی آپ اسلام چھوڑ دینا آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ اسلام میں آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ کے اسکالرس کے پاس جواب نہیں ہے تو اس چھوڑ دیں کیوں اس میں ہے ہاں، لیکن لیکن اب چونکہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں تو اب چونکہ ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ مطلب میں اگر گواہی دوں چلو ارشد اللہ الہ الا اللہ یہاں تک تو میں مان سکتا ہوں کہ چلو جی میں نے مان سکتے ہیں آپ اوکے بہترین غیب کے اللہ پہ ایمان لائے یہ آپ غیب کے اللہ پہ ایمان لانے کی جو شہادت دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں کس کو حاضر ناظر جان کے دے رہے ہیں نہیں میں میں نے کہا کہ جو شہادت دینے کا جو پہلا حصہ ہے جو اللہ کا جی، جو حصہ پہلا حصہ جو آپ دے رہے ہیں شہادت کا یہ کس کو حاضر ناظر جان کے دے رہے ہیں سر اللہ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے دے رہے ہیں کریکٹ جب آپ پہلے حصے کی گواہی دے رہے ہیں ہیں تو یہ کس کے سامنے دے رہے اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے دے رہے ہیں بہترین یعنی کہ گواہی دینے کے لیے گواہی جو آپ نے دینی ہے جو شہادت آپ نے دینی ہے اشہاد اللہ جو آپ نے بولا ہے پہلا پارٹ اس کے لیے کوئی خدا ہے جس کو آپ گواہی دے رہے ہیں رائٹ انسانوں کو گواہی دینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا اسلام میں انسانوں کو صرف بتانا ہے کہ آپ نے اسلام ہو گیا اسلام کو لیکن جو آپ اشاد اللہ کہہ رہے ہیں وہ آپ خدا کو حاضر نظر جان کے کر رہے ہیں کریکٹ میرا میرا اپنا تصور یہ ہے کہ مطلب میں خدا کے آگے موجود ہوں اور خدا میرے ارد گرد کہیں موجود ہے کسی جگہ موجود ہے جو میں جی۔ سمجھتا ہوں اور خدا مان لیا مان لیا مان لیا بھائی مان لیا بھائی مجھے اتنی لمبی کہانی نہیں چاہیے چاہیے ہوتی ہوتی مجھے چھوٹی بات ہے اس کا مطلب ہے گواہی دینے کے لیے ایک رب کا ہونا ضروری ہے جس کے آگے گواہی دیں گے آپ کریکٹ ہاں، بس میں اللہ کو اللہ کی ہی گواہی دے رہا ہوں آپ لیا یہی تو میں کہہ رہا ہوں گواہی دینے کے لیے رب کا ہونا ضروری ہے کریکٹ گواہی دینے کے لیے رب کا ہونا ضروری نہیں ہے یار رب کی گواہی کس کے سامنے دو گے انسانوں کے سامنے جیسے اب محمد ہے محمد تو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن ارے بھائی محمد کے پارٹ کو چھوڑ دیا نا آپ نے میں نے بھی چھوڑ دیا آپ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں آپ گواہی کا پہلا حصہ مانتے ہیں نا اللہ اللہ مانتے ہیں جی۔ اوکے یہ گواہی جو ہے یہ کسی رب کو حاضر ناظر جان کے ہی دیں گے نا ورنہ تو نہیں دے سکتے نا ہاں نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ رب میرے سامنے ہی ہو میں نے کب کہا یار آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے بھائی جہاں تک میں بول رہا ہوں صرف اتنا سنے یار حاضر ناظر جاننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے کھڑا ہے حاضر ناظر جانتے ہوئے یعنی اس فیس کے ساتھ آپ جب گواہی دیں گے وہ رب کو حاضر اور ناظر سوچتے ہوئے یقین کے ساتھ دے رہے ہیں کہ ہاں وہ سن رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے حاضر ناظر مانتے ہیں اس بات کو اب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں جی ہاں یار میں نے پوچھا ہی نہیں نماز کا یار پلیز یار سمپل سا سوال ہے اس کا ہاں یا نہ میں جواب ہے نہیں یا ہاں جانتے ہی میں گواہی دوں گا مجھے نماز کی چاہیے ہی نہیں مجھے مجھے گواہی کی بات چاہیے صرف شہادت کی بات چاہیے بس اور کچھ چاہیے نہیں مثال کے طور پہ اگر کوئی کوئی میرا دوست ہے جو کہ مسلم نہیں ہے یا کوئی مجھ سے کہ یار اللہ ہے بھائی میں نے پوچھا ہی نہیں آپ سے ایگزامپل میں نے پوچھی ہے سر اللہ ہے سر میں نے پوچھی ہے میں نے پوچھی ہے کہ آپ کسی انسان کو شہادت دے رہے ہیں میں نے کہا ہے کہ کسی غیر مسلم کو شہادت دی ہے آپ نے میں نے کہا ہے کسی مسلمان کو شہادت دی ہے آپ نے میں نے کہا ہے جو آپ اسلام میں آنے کے لیے جو شہادت دیتے ہیں وہ اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے دیتے ہیں ایمان کا یہ بیسک عقیدہ ہے this is the first pillar of faith کہ آپ اپنے رب کو اپنے اللہ کو اپنا حاضر اور ناظر جانتے ہوئے اس کے سامنے گواہی دے رہے ہیں اشاد اللہ اللہ الا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں اس کی بات کریں ہاں یا نہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں جب کی آپ بات کر رہے ہیں میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا ہوں بیکاز آپ سننا نہیں چاہتے ہیں آپ اچھے بھائی ہیں بات اچھے طریقے سے کرتے ہیں لیکن آپ سنتے نہیں ہیں میں سننا چاہتا ہوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں سیکھنا چاہتا ہوں کچھ نہیں آپ سیکھنا بھی نہیں چاہتے نا کیونکہ آپ سن رہے ہیں آپ مجھے مجھے ایگزامپل دے رہے ہیں مجھے آپ کہانیاں سنا رہے ہیں مجھے کہانیوں کا ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ گواہی دیتے ہیں اللہ کے وجود کی اشاد اللہ کرتے ہیں جی۔ کیا آپ وہ انسانوں کو پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنے اللہ کو اپنے سامنے فیل نہیں کر رہا ایمان کے ساتھ کہ وہ مجھے سن رہا ہے میں اس کو گواہی دے رہا ہوں اس کے جی۔ ذریعے سے آپ گواہی دیتے ہیں جی ہاں میں اسی کے ذریعے گواہی دیتا ہوں کہ میں فیل کرتا ہوں کہ مطلب میرا اللہ بس سن رہا ہے اور مجھے شکر شکر ہے ہے سنا رہا تو گواہی جو ہوتی وہ اللہ کے سامنے ہی دی جاتی ہے بندوں کے لیے نہیں ہوتی گواہی کریکٹ بہت اختلاف ہے ایٹم بھائی اس سے بندوں کے لیے ہوتی ہے ہاں بتائیں بندوں کے لیے ہوتی ہے گواہی نہیں بندوں کے لیے نہیں جیسے اگر کوئی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے بس تو یہ بندوں کے لیے ہوتی ہے یا آپ کا ایمان کا ایمان کا وہ لیول ہے کہ آپ نے گواہی دینی ہے ایمان میں آنے کے لیے گواہی دینی ہے ایمان کا لیول ہے کیونکہ میں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے thank you so very much تو میں دس دفعہ یہی بات بول رہا ہوں تو گواہی بندوں کے لیے تو نہیں نا ہوتی گواہی اللہ کے لیے ہوتی ہے رائٹ اللہ کے لیے ہوتی ہے یہ آپ نے بالکل صحیح کہا اب میں سمجھ گیا آپ کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں شکر ہے شکر ہے کہ آپ نے سمجھ لیا اللہ اللہ کی گواہی دے رہا ہوں یہ میں ہاں کہہ رہا جی۔ ہوں میں ہاں جی۔ گواہی دے اللہ کی گواہی دے رہے ہیں اللہ کے لیے ہے ہے آپ کی گواہی لیکن اللہ کے لیے ہے کہ آپ اللہ کو جی۔ بتا رہے ہیں کہ میں تیری میں تیرا اقرار کر رہا ہوں اور گواہی دے رہا ہوں کہ تو ہے ہاں بالکل بالکل یہ یہ یہ مطلب اللہ کے لیے دینی ہوتی ہے کہ ہاں۔ اللہ میاں میں تیری گواہی دے رہا ہوں کہ تو ہے اللہ رائٹ جی۔ جی،, جی جی جی بالکل درست آپ نے یہ پہلا پارٹ کا ایسا ہی میرا مطلب اب اگر اللہ گواہی دے رہا ہے تو وہ کس خدا کے لیے گواہی دے رہا ہے مجھے اب یہ بتائیں اللہ گواہی دے رہا ہے اللہ اگر گواہی دے رہا ہے تو وہ کس خدا کے لیے دے رہا نہیں لیکن اشد اللہ الہ الا اللہ جو ہے وہ تو میں پڑھا رہا ہوں نا تو میں گواہی دے رہا ہوں اللہ تو نہیں پڑھا رہا اس کو تو اللہ بھی گواہی دے رہا ہے ذرا تھوڑا سمجھائیں گے کہ کس طرح سے دے رہا ہے یہ لے قرآن پہ جاتے ہیں سر قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے شہد اللہ اللہ لا الہ الا ہوا و ملائکہ تو وہ اول العلم قائم بالقسط اللہ جب گواہی دے رہا ہے کہ بے شک اس کے علاوہ let's just take the translation اللہ دے رہا ہے اللہ اللہ اللہ بیئر وٹنس گواہی دیتا ہے نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا اگر صرف اتنے ہی پارٹ کو ہم لے لیں مجھے بتائیں اللہ یہ گواہی کس کو کس الہ کو دے رہا ہے کس خدا کو دے رہا ہے اللہ گواہی جب شہاد کر رہا ہے قرآن ابھی بنا نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ سے ہے دنیا بنی نہیں ہے فرشتے بنے نہیں ہیں جن بنے نہیں ہیں انسان بنے نہیں ہیں اللہ یہ گواہی کس کو دکھانے کے لیے دے رہا ہے کہ وہ ایک الہ ہے دیکھیں میں جتنا سمجھوں میں مطلب دین کے ایک بہت ادنا سا طالب علم سر مجھے کہانی نہیں چاہیے سر آپ ادنے طالب علم ہیں آپ پی ایچ ڈی پروفیسر ہیں آئی ڈونٹ کیئر آپ میرے سامنے آئے میں آپ سے بات کی ہے میں نے دس دفعہ پوچھا ہے کہ شہادت جو ہوتی ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہوتی ہے اللہ کے لیے ہوتی ہے آپ کی شہادت ہوتی ہے اللہ کے لیے کہ آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہے الہ یہاں پہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ انا لا الہ الا کہ ہے نہیں کوئی اور اللہ الہ اس کا الہ یہ جو گواہی دے رہا ہے یہ کس الہ کے سامنے دے رہا ہے اس سے بڑا الہ کون ہے جس کے سامنے گواہی دے رہا ہے اللہ اللہ جب گواہی دیتا ہے تو اللہ جیسے اللہ نے جو گواہیاں قرآن کے اندر ایک جگہ نہیں کئی جگہ دی ہیں میں بھی آپ کو نہیں اللہ یہ جو اپنی گواہی دے رہا ہے انا اپنے بارے میں گواہی دے رہا ہے یہ کس کو دے رہا ہے اللہ جو گواہی دے رہا ہے وہ اپنی ہی گواہی اپنے آپ آپ کو اور بنی یعنی کہ اللہ اپنے آپ کو پٹی پڑھا رہا ہے کہ میں <laughs> اللہ ہوں اللہ اپنے آپ کو پٹی پڑھا رہا ہے میں اللہ ہوں سیریسلی ہاں، پتا نہیں تھا میں اللہ ہوں لالا جی کچھ لوگ کھڑے ہو کر روڈ پر خود سے باتیں کرتے رہتے ہیں ویسی کچھ فیلنگ آ رہی مجھے ویسی آ رہی ہے یار سیریسلی بھائی لوگو سیریسلی یار میں نہیں آ رہا تھا یار اللہ خود کوئی بتا رہا میں اللہ ہوں <laughs> یار باپ رے باپ یہ بھاری تھا یار یہ پیور ہاں، پاگل مطلب پن اور کچھ نہیں ہے بھائی اچھا ایڈم بھائی مجھے آپ ایک بات بتائیں مطلب جی۔ ہٹ کے میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں نہیں ہٹ کے نہیں ابھی پہلے یہاں پہ مجھے یہ بتائیں اللہ گواہی کس کو دے رہا ہے اپنے آپ کو <laughs> کیا گواہی دے رہا ہے اپنے آپ کو سر آپ کو سمجھ لگی ہے لوجک اب سمجھ لگی ہے میں نے جو آپ سے اتنی دیر بحث کی آپ کو سمجھانے کے لیے کی تھی میں یہ فوراً فوراً آئیتے دکھا سکتا ہوں مجھے مسئلہ نہیں ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دماغ کھلیں اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لے کے آئے آپ لوگ اپنے اندر کہ یار دس از چوری کا مال چوری کا مال ہے ٹھیک ہے یہ توحید جس طریقے سے بتائی جاتی ہے اس طریقے سے توحید نہیں ہے اسلام کے اندر اٹ از ٹوپیرٹی اللہ اپنے آپ کو کیسے گواہی دے سکتا ہے دس از ٹوپیرٹی یار کہ اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور ایک پولیس والا ہمیں روک لے اور وہ کہے کہ تم کون ہو تم کیا ہاں کرتے جی۔ ہیں ہم میں نے اسی لیے آپ کو بتایا ہے کہ یہ قرآن لکھا گیا تھا جس وقت ابھی زمین آسمان دنیا چاند ستارے سورج کچھ نہیں بنا تھا محمد اگر اپنی حدیث میں بولتا نا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اٹ میک سینس لیکن یہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ سے ہے مخلوق دنیا کریٹ ہونے سے پہلے مجھے بتائیں اس وقت اللہ یہ اللہ کے کلام ہے اللہ کے الفاظ ہیں اللہ اس وقت یہ گواہی کس کو دے رہا تھا روڈ پہ تو پولیس اللہ ہے تو محمد کو بولنا چاہیے تھا یہ گواہی اللہ کے بارے میں اللہ یہ گواہی اس وقت کس کو بول رہا ہے بھائی جہاں تک محمد کا تعلق ہے میں نے جو سمجھا ہے سر نہیں محمد میں نے جو میں نے پوچھا ہی نہیں محمد کا تعلق سر میں نے محمد کا تعلق پوچھا میں نے میں نے جو سمجھا ہے کہ گوگل بابا گوگل بابا مجھے وہ نہیں چاہیے محمد کون ہے آپ نے کیا سمجھا ہے میں اس پہ جا ہی نہیں رہا جا رہا ہوں نہیں جا رہا ہوں میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دیں آپ دوبارہ پلیز کریں گے سوال ذرا یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے رائٹ اس کا کلام ہے اس کے الفاظ ہیں رائٹ یہ ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ تک رہیں گے جب اللہ کا الفاظ یہ منہ سے نکلے تھے اس وقت دنیا تخلیق نہیں ہوئی ہوئی تھی ابھی لہذا کوئی پل سلا نہیں تھا جس کو اللہ بتا رہا تھا کہ میں اللہ ہوں میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ ہوں یہ اس وقت اللہ اپنے آپ کو بتا رہا تھا کہ میں اللہ ہوں اللہ گواہی دے رہا اپنے آپ کی ہاؤ ٹیوب پہ اٹ از بارے میں اب میں اتنا آپ کو کوئی کمنٹ کر نہیں سکتا کیونکہ اس پہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے سچی بات یہ میرے پاس اس کا کوئی پھر آپ ایسا کیجیے اس کا جواب ڈھونڈیں ورنہ اسلام چھوڑ دیں کیونکہ جواب نہیں ہے ان چیزوں کے گوگل بھائی میں آپ کو اپنا گوگل بھائی آپ ہیں میں نہیں ہوں آپ نے اپنا نام رکھا ہوا گوگل ہاں سوری سوری سوری میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں آپ گواہی میں بھی کنفیوز ہو گئے ہیں کہ نام آپ کا گوگل ہے میرا نہیں ہے <laughs> گواہی دے دو کہ آپ کا نام گوگل بابا ہے آپ بھی گواہی دے دیں آپ کا نام ہے گوگل اصل میں اصل میں ایڈم بھائی آپ کو پتا ہے کہ شاہد گوگل بابا انا ہوں گوگل بابا ہاں اچھا اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں الحمدللہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوں مسلمان سمجھتا ہوں لیکن ہم کیا کریں کافر کہتی ہے <laughs> ہم کیا کریں بھائی ٹھیک ہے دنیا کیوں کافر کہتی ہے سر بھائی بات سنے گوگل بابا آپ اپنے آپ کو انسان سمجھیں مسلمان سمجھیں جانور سمجھیں مجھے اس سے پرواہ نہیں ٹھیک ہے مجھ سے آپ نے سوال کیا میں نے اس کا جواب دے دیا اب کوئی اور سوال ہے کہ ہم اگلے بندے کو لیں میرے پاس سوال ہے نا آپ یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا حقیقت میں جنت اور دوزخ یہ حقیقت میں ہے یا یہ ایک کوئی جب آپ کے پاس اس کا پروف ہو جائے گا تو مجھے بھی لا کے دے دیجیے گا سر تھینک یو سر آپ آئے آپ کا بہت بہت شکریہ میں جنت اور دوزخ کا پروف لا کے دوں ان کو ماشاء اللہ <laughs> یار یہ حافظ میاں صاحب ہیں کوئی حافظ میاں صاحب ان کو لیتے ہیں جی حافظ صاحب آپ واقعی بھی حافظ ہیں <laughs> یار ہاں۔ کتنا پاگل ہے یار سیریسلی اسپیکنگ لالا جی حافظ تو تھا وہ قرآن کی آئے پڑھ رہا تھا وہی نازل ہو رہی تھی غالباً جب محمد عربی پر وہی نازل ہوتی تھی تو ایسے ہی آواز نکالتے تھے نا پھر ہاں بے شک بے شک بے شک لو جی اپنی اسٹریم کا اختتام کرتے ہیں کیا خیال ہے ساحل بھائی اختتام کیا جائے کیونکہ ہم نے اللہ کی گواہی بھی دے دی بے نقوف قسم کی گواہی اللہ کی لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں اللہ بھی دعائیں کر رہا ہے پریئر بھی کر رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے ایک نمبر کی دو نمبر ہی چل رہی ہے اچھا ایک بندہ آیا بڑے عرصے کے بعد اس کو لے لیتے ہیں جی مسٹر وی اسلام ساحل بھائی کا فیوریٹ یہ جی کیا حال ہے ایڈم میں تو ٹھیک ہوں سر تم سناؤ ٹھیک ہے یار میں کیا قرآن ایڈم کو آ نہیں رہا ہے تو سکھانے کے لیے چلتے ہیں چلو بتاؤ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی کیا مطلب ہے میرے بچہ بالکل اس کا مطلب پرے ہے پرے ہے بہترین تھینک یو سر آپ جی۔ آئے آپ کا شکریہ دھنیہ واد اب اللہ کے وہ آ کے بتا دیجیے گا ہمیں نیکسٹ ٹائم بائے باہر نکال دیا ختم گیم اوور مطلب اللہ اور اس کے فرشتے نماز کرتے ہیں پرے کرتے ہیں محمد کے لیے بائے بائے ٹھیک ہے کرتے ہیں تو اللہ پرے کس سے کرتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ سے بڑا اللہ ہے ٹاٹا بائے بائے فنش ختم گیم اوور جی, جی, جی واہ سر ہمارے ساتھ پیور مسلم صاحب جڑے ہیں جی پیور مسلم صاحب کیا کہیے گا سر آپ ٹائم ویسٹ کرنے آئے ارے کل زلیل ہو کے گیا تھا نا یار وہی ہے ایک سوال کیے تھے بھاگ گیا تھا کہ نبی پاک کا متر مبارک جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے پہلے اس سے وہی جواب لے لو یہ کل بھاگ گیا تھا ہاں بھائی نبی پاک کا موتر مبارک حلال ہے یا حرام کس کے لیے مسلمانوں کے لیے مسلمان پی نہیں سکتے جب نبی زندہ نہیں ہے جب زندہ تھے اس وقت کی بات کر رہا ہوں تو پھر ابھی کیوں کہا مسلمانوں کے لیے پوچھا ہے میں نے سوال غلط کیا غلط سوال غلط کیا نا نہیں میں نے پوچھا ہے آپ بتا دیں پہلے کہو غلط کیا پھر بتاتا ہوں کیسے غلط کیا میں نے پوچھا ہے کیا نبی پاک کا موتر مبارک نبی پاک کے صحابیوں کے لیے حلال تھا یا حرام تھا صحابی تم نے آپ کہا پہلے تو مسلمان کہا تھا میری مرضی میں چاہے جو کروں میں چاہے وہ کروں میری مرضی بات جواب دینا ہے یہاں تمہیں دکھا نہیں تھے سیم ہیئر مسلمان نہیں سیم ہیئر میری مرضی صحابی مسلمان نہیں تھے میں نے کب کہا تو پھر بکنا بند کر دینا جواب دے دیں جواب دینا بھی وقت نہیں ہوتا ہے اوکے چلیں بک کے جواب دے دیں آپ جیسے تم سوال بک کر رہے ہو جواب دینا کہ نہیں دینا بھائی کس چیز کا چلو جاؤ یار waste of time I don't have time for these idiots all right guys آخری آیت آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اللہ جو ہے اپنے سے اس سے بڑے اللہ سے ہیں کہ آج ہم نے ثابت کیا ہمارے جتنے بھی دوست ہے باب آئے یا تو انہوں نے جلیبی بنائی یا انہوں نے گیم بنائی اللہ جو ہے وہ ہر وقت کام کرتا ہے میں آپ کو ایک اور چیز دیکھتا ہوں شروع میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اللہ جو ہے نے دو چیزوں کو عبادت کی ہے ٹھیک ہے اللہ نے دو چیزوں کو عبادت کہی ہے ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ پریئر تھی سلاد ٹھیک ہے اچھا اور دوسری چیز تھی قرآن کی ریسائٹیشن میں نے جب آپ کو شروع میں دکھایا تھا قرآن چیپٹر نمبر دو آیت نمبر ایک ون ففٹی سیون سلاد کرنا اور دوسرا میں نے کیا دکھایا تھا کہ عبادت کرنا قرآن کی کرت ہے قرآن کی کرت جو ہے کرنا وہ بھی عبادت ہے اچھا ہمارے پاس کچھ ارلی اسکالرز ہیں جو کہ اللہ کو قرآن کی کرت کرتے ہوئے بھی بتاتے ہیں ٹھیک ہے میں دوبارہ بتاتا ہوں ہمارے پاس کچھ ارلی اسکالرز ہیں ٹھیک ہے جو کہ قرآن کی کرت کرنے کو بتاتے ہیں کہ اللہ قرآن کی کرت کرتا تھا اب قرآن میں اللہ نے بار بار بولا کہ قرآن چیپٹر نمبر سترہ کی verse number seventy eight and seventy nine Quran chapter number سترہ کی ورس نمبر ایک سو پانچ سے لے کے ایک سو آٹھ Quran chapter number twenty nine کی verse number forty five Quran chapter number thirty five کی verse number twenty nine Quran chapter number 73 کی ورس نمبر ایک سے لے کے چار قرآن چیپٹر نمبر 73 کی verse number 20 Quran chapter number 84 کی ورس نمبر 21 یہ ساری کی ساری ورسز اس بات کو بتاتی ہیں کہ قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے اور سلاد بھی عبادت ہے قرآن کی سلاد بھی عبادت ہے اور قرآن کی بھی عبادت ہے اور سلاد بھی عبادت ہے ابھی ہم نے سارا دیکھا کہ سلاد جو ہے وہ اللہ کر رہا ہے اور اپنے بچوں پہ کر رہا ہے اپنے نبی پہ کر رہا ہے اور لوگوں پہ بھی کر رہا ہے اور اللہ سلاد کرتا ہے اللہ نماز پڑھتا ہے لیکن کیا اللہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اچھا اب اس کے اندر اختلاف رائے پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں اس میں کچھ اسکالرز اسلامک اسکالرز آپ کو لالا کے دکھا دیں گے کہ یہ ولی حدیث کچھ لوگوں نے ضعیف کہی ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ اسکالرز اس کو چلاتے بھی ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ درست ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور البانی نے اس کو حسن درجے کے اوپر رکھا ہے ٹھیک ہے البانی نے اس کو حسن درجے پہ رکھا ہے کچھ اسکالرز نے اس کو ضعیف درجے پہ رکھا ہے اور کچھ اسکالر اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ درست ہے کہ نہیں ہے کیوں کیونکہ ہوا یہ کہ یہ اگر آپ دیکھو تو بڑی اسٹوپڈ بات ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کرا کرنا قرآن کی عبادت ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ اپنی ہی عبادت کر رہا ہے تو ان ریئلٹی لیٹر اسکالرز میں سے سارے کے سارے اسکالرز نے اس کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کی ہے لیکن کرتبی نے اس کو کوٹ کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر اور یہ اتنی غلط چیز تھی کہ اس کی اردو ٹرانسلیشن یا انگلش ٹرانسلیشن کسی میں بھی اس بات کو انہوں نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا ہے دوبارہ بتاتا ہوں یہ اتنی بڑی بونگی ہے کرتبی نے کوٹ کی ہے لیکن ٹرانسلیشن آف کرتبی چاہے وہ انگلش میں ہو چاہے وہ اردو میں ہو کسی نے اس کو کوٹ نہیں کیا کیونکہ اگر وہ کوٹ کر دیں گے تو پنگا ہو جائے گا کہ اللہ اپنی ہی عبادت خود کر رہا ہے جتنی آیتیں میں نے قرآن میں سے آپ کو دکھائی ہیں اس کے مطابق دیکھتے ہیں کرتبی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے پھر ہم آگے چلیں گے یہ میرے جو سیشن ہے مونتزم کے اوپر یہ نالج والے سیشن زیادہ ہیں رادر دین ڈیبیٹ کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈنگر جو ہمارے چینل پہ آتے ہیں they cannot have a debate on that کالا کالا رسول اللہ اسند دارمی نے ابو محمد فی مسند الن ابی حریرا ابی حریرا سے یہ لی ہے حدیث کالا کالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی کر توحا و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض اللہ نے جب یہ زمین و آسمان ابھی نہیں بنائی ہوئی تھی اس سے پہلے زمین و آسمان بنانے سے پہلے اللہ جو ہے وہ یاسین اور تاہا چیپٹر نمبر ٹوینٹی سورہ تاہا اور چیپٹر نمبر جو سا بھی ہے یاسین کا مجھے بھول گیا ہے تیس ہے کہ وٹ ایور اس کی کرا کرتا ہے چھتیس چھتیس تو اللہ یاسین کی اور تاہا کی کرا کرتا ہے اور جب وہ کرا اس کے بعد فرشتوں نے سنی ٹھیک ہے اب اللہ نے پھر سے بنا لیے فلما سماۃ الملائکت القرآن کارا تو بھی کہ یہ جب انہوں نے سنا انہوں نے کہا واہ سبحان اللہ کیا بات ہے بلیس کرو اللہ ان لوگوں کو جو جس کے لیے یہ قرآن بنایا گیا یہ بڑے ہی خوش لوگ ہیں جن کے لیے بنایا گیا امیجن کرو اس حدیث کو اور اس نریشن کو یہ لوگ ضعیف کیوں نہ کریں اللہ تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے سمجھ لگی گیم اچھا ہوا کہ میں بہرا بہ رہا ہوں <laughs> اچھا کیا کیا سننے ملتا نہیں تو سر دیکھیں میں نے دیکھیں ہم چیزیں لا کے دکھا سکتے ہیں اب ہمارے مسلمانوں کا ہے کہ یار کچھ عقل تو کریں بےچارے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ دیکھو ہلال کیا کہہ رہے ہیں ایڈم کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ فیس دکھا سکے تو بھائی اس حساب سے تو اللہ کی اوقات بہت ہی گھٹیا ہے کہ سالے نے چہرہ پردے کے بھی چھپایا ہوا ہے اور اتنے ہزار سال سے پردے کے بھی چھپا بیٹھا دکھا دو مجھے اللہ میں اپنا چہرہ دکھا دیتا ہوں اگر اوقات پہ آنا ہے میرے پیارے ڈنگر تو بھائی اوقات تو اللہ کی نہیں ہے پھر اگر اللہ کی اوقات ہوتی تو پھر وہ چہرہ دکھا دیتا سو حجت لے کے آؤ آرگیومنٹ لے کے آؤ بکواس چیز مت دو کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اینی اس چیز کو مشکات المسابی کے اندر بھی بیان کیا گیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہے لیکن مشکات اس کو کہتی لم تم درست ہمیں نہیں پتا کہ یہ درست ہے کہ نہیں ہے اور اس کو ایک آدھ اور جگہ پہ ڈیفائن کیا گیا ہے جہاں پہ انہوں نے اس کو ضعیف بھی کہا ہوا ہے ٹھیک ہے لم تم درست البانی نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ درست ہے کہ نہیں ہے بھی ہم ہمیں نہیں پتا اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے اس نے گیم ہی را دی ٹھیک ہے اس نے کہا ہمیں نہیں پتا یہ درست ہے یا نہیں ہے اس نے اس کے اوپر سے اپنا رستہ رستہ ہٹا دیا ٹھیک ہے لیکن آپ کے جو کرتبی ہیں جیسا کہ میں نے دکھایا انہوں نے اس کو کوٹ کیا انہوں نے اس کو کوٹ کیا اب دیکھیں اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے اللہ تلاوت بھی کر رہا ہے چلے وہ بولے مسلمان جو ان لوگوں کو مانتے ہیں جن کے مطابق یہ ایک ضعیف حدیث ہے وہ اس کو چھوڑ دیں ڈزنٹ میٹر لیکن جن جو مانتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح حدیث ہے وہ البانی کو مان لیتے ہیں ٹھیک ہے یا کسی اور کو مان لیتے ہیں جو اس کو صحیح مانتا ہے حسن مانتا ہے دیر از اے پرابلم پرابلم دیر از اے لیکن اگر ہم دوسری سائڈ پہ جائیں اللہ کی اللہ کی اور اللہ کی سلے there is a big problem over there کیونکہ اللہ سلے کر رہا ہے تو اللہ سے بڑا کوئی اللہ ہے پھر اللہ کی گواہی اللہ کی گواہی کس کے لیے نو بڑی نوز ٹھیک ہے پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ خود سیدھے رستے پہ ہے اللہ پہلے کہتا ہے مسلمانوں کو تم سیدھے رستے پہ آؤ اور اللہ کہتا ہے میں سیدھے رستے پہ ہوں اگر اللہ سیدھے رستے پہ دین وی ہیو اندر پرابلم کیونکہ اللہ سیدھے رستے پہ تو اپنے رستے پہ تو ہو نہیں سکتا it's like having a dog running around in circle trying to chase his own tail that's not possible یہ ایک سٹوپیڈیٹی ہے اللہ کو کہنا چاہیے تھا میں سیدھا رستہ ہوں لیکن چوری کا مال سمجھ نہیں آتا اکثر لوگوں کو کیونکہ چوری کا مال ہے سو so, اس وجہ سے اسلام میں مونتھیزم ایک چیز ہے جس کو بنایا گیا اور اس کو مونتھزم بنانے کے لیے they had to change the translation جیسا کہ میں نے دکھایا کہ یوسلون اللہ کے لیے کچھ اور ہے فرشتوں کے لیے کچھ اور ہے حالانکہ دونوں اسم کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ان اللہ و ملائی کا تو یوسلون دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں یٹ یوسلون کی جب ٹرانسلیشن کرو گے اللہ کے لیے کچھ اور کرو گے فرشتوں کے لیے کچھ اور کرو گے دیٹ از ٹوپریٹی تو یہ مسلمانوں نے لیٹر آن اسٹیبلش کیا تاکہ مونتھیزم کو اسٹیبلش کر سکے ان ریالٹی قرآن کے اندر مونتھیزم نہیں ہے میں نے تین پارٹ بنائے فائنلی اس پارٹ میں آج ایک بندہ آیا تھا جس نے کسی حد تک وہ آرگیومنٹ دیے جو کہ ویسٹرن دیتے ہیں کسی حد تک اور مزہ آیا اچھا آیا لیکن وہ سارے آرگیومنٹ آلریڈی ڈی فنک ہو چکے میں اور ان کو بتایا اور اینڈ میں وہ کمن گیریوں میں آ گئے نہیں تو پھر اس کی ٹرانسلیشن ہی کیا جیسا کہ آپ سب نے دیکھا اوبیسلی مجھے اعتراض نہیں ہے کہ آپ پڑھائی کر کے آئیں بلکہ I like you to study لیکن جب آپ کو دوسری سائڈ کا ملتا ہے نا سٹ بیک پوز لو تھوڑا سا اور اور سنو سوچو کہ یار یعنی جو اگلا بندہ کہہ رہا ہے ہمیں جو ہم نے فرسٹ ٹائم آرگیومنٹ سنا ہے جو ہمیں ہم نے اپنے اسکالر سے نہیں سنا تھا یہ کیا کہہ رہا ہے دیٹ میک سینس کیا کسی بھی لینگویج میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ایکشن ایک ہی ایکشن دو چیزوں کے لیے دو فائل کے لیے ایک ہی سینٹینس میں بدل جائے ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہیں پہ یہ صرف صرف اور اللہ کو مونتھیسٹک بنانے کے لیے یہ آرگیومنٹ بعد میں گھڑے گئے ہیں اور وہ برکت والا آرگومنٹ تو ویسے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کہہ ہے برکت بھی دے رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے رحمت بھی دے رہا ہے قرآن میں اللہ برکت رحمت سارا کچھ یوز کر رہا ہے so it is not possible کہ اللہ یو سلون یوز کرے لیکن اس کا میننگ برکت ہی نکلے دیٹ از ٹوپیڈیٹی ان ایسنس کہ اللہ یوز یو سلون کر رہا ہے اور سلے یوز کر رہا ہے لیکن اس کا مطلب کیا نکلے برکت بھائی تو پھر اللہ نے باقی جگہوں پہ برکت کی یوز کر لیا رحما کی یوز کر لیا سو ان ایسنس اگر آپ آج کی اسٹریم دیکھیں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ ایک لیٹر آن ایوالوڈ چیز ہے جو ایوالو کی گئی ٹرانسلیشن کے اندر to make sense of this ٹوپیرٹی جو کہ موجود نہیں تھی تو آج ہم لوگوں نے دیکھا اللہ سے ایک بڑا اللہ موجود ہے ساجد بھائی ساحل بھائی پلیز مائک آپ کے مزہ آ گیا بھائی بہت مزہ آیا بہت سیکھنے کو ملا اور بڑی نئی نئی چیزیں سیکھنے ملی and hats off to your knowledge اور جس طریقے سے آپ پریزنٹ کرتے ہو it's really awesome and amazing I am sure کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ اوپر سے گیا ہوگا ٹاپک لیکن آپ اس کو بار بار دیکھیں سمجھے تو ہو سکتا ہے کہ جو یہ توحید کا جو پورا کھیل رچا گیا وہ پورا ڈسٹروائے ہو جاتا ہے لاسٹ یہ جو آج کی اسٹریم اور لاسٹ ٹو اسٹریم کو اگر آپ تینوں کو دیکھ لیں تو تھینک یو ساحل بھائی تھینکس لاٹ بھائی جانے کچھ اور بالکل سر بالکل درست فرما رہے ہیں آپ اس سے بھی بہت پہلے بلکہ آپ نے ہزار سال کم بتائے ہیں کئی جگہوں کے اوپر بیس چالیس ہزار سال ہیں اچھا تو کچھ سپر لیتے ہیں آپ کہہ صحیح رہے ہیں چند ایک ریفرنس جو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں ہزار ہاں۔ سال ہے لیکن کچھ اس سے بھی پرانے ریفرنس ہیں اوکے بھائی منا بھائی آپ ہی لے لیں سپر چیٹ بلکہ انگلش کی میں لے لیتا ہوں امت صاحب کہہ رہے ہیں people who debates about the monotheism and polytheism in Hinduism they need to understand what Sanatan Dharma سے there is one Ishwar and has taken different roop are to come on the earth each roop has different significances fair enough that is one concept as well well said Jas Singh ji کہتے ہیں کبیر جی اوکے سر ٹھیک ہے سر تھینک یو سر دھنیہ واد آپ کا ملٹیپل لوگوں نے بنایا تھا بائی دے جی بھارتی جی آئے ہیں اللہ شیو جی سے پرے کرتا ہے بہترین ہو گیا بالکل ہو سکتا ہے نمستے آئیڈم جی ساحل جی ساجد جی یو یو منا بھائی یو یو یو یو یو یو صاحب اینڈ رمن ورما جی آئے I learn something new every time sir بہترین سر یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہر دفعہ نئی سے نئی چیزیں سیکھیں سمجھیں اور دیکھیں thank you so very much بولتے ہیں مین موٹیویشن سیریسلی مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ایسا کیا پرابلی بیکوز انہوں نے کعبہ کو کلین اپ کرنا تھا بتوں سے may be I don't know like کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن بیسیکلی مونازم کو ریٹروفٹ تو کیا گیا آپ کے سامنے ہی ہے کیونکہ قرآن کی آیتیں جو ہے نا بڑی ڈفرینٹ طریقے سے ہر چیز بتا رہی ہیں تو ریٹروفٹ تو ہوا وہ کیسے ہوا ہے کس طریقے سے ہوا ہے ہم کچھ زیادہ بول نہیں سکتے اس کے بارے میں ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے it is, it is کہ ریٹروفٹ تو ہوا ہے. جی ساجد بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے ٹاپک اٹھایا ہے جتنے بھی مسلمان ہیں یہ تینوں پارٹ کو دیکھیں تینوں پارٹ کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اللہ سے چھوٹا اللہ اللہ سے بڑا اللہ اور اللہ خود کس کی تعریف کر رہا ہے حمد کر رہا ہے توسیع بیان کر رہا ہے دن سرأۃ المستقیم سرات دین علم تعلیم تو یہ کہاں باتیں جا رہی ہیں اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے خدا وہ ہے جو حبل الورید ہے سے بھی زیادہ قریب ہے سورہ قاف میں آتا ہے نا تو اس سے بڑا بھی کوئی اللہ ہے جو رگ جہاں سے بھی قریب ہے اس سے بھی قریب تر کوئی ہے تو اس کو جاننے کی کوشش کریں اور لالا جی یہ آپ ہی کا خاصہ ہے آپ ہی پر زیب دیتا ہے کہ ایسی اسٹریم آپ ہی کریں تو یہ آپ ہی کا خاصہ ہے سر بہت بہت شکریہ تھینک یو ایک ہمارے پرانے جانی دشمن آئے ہیں پانچ منٹ مانگ رہے ہیں ان کو دے دیتے ہیں سر آپ کے پانچ منٹ سٹارٹ دیتے ہیں آپ جی ہلو ایوری بڈی میں اس آج اسٹریم میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اسٹریم میں آؤں گا وہ سمجھ رہا تھا کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں کس سے وعدہ کیا تھا آپ نے وہ چیٹ میں کوئی شخص تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا تین چار دن پہلے کہ ایڈم کی اسٹریم میں آپ جائیں آپ کو کیسے لگتا ہے کہ کوئی چیٹ میں کوئی بندہ آپ کو کہے گا اور آپ مان لیں گے اور یہ مسئلہ ہو جائے گا like do you feel so insecure کہ چیٹ میں کسی بندے کے کہنے کے اوپر آپ اتنے ہو گئے کہ آپ کو یہاں پہ آنا پڑ گیا میں شہادہ دے رہا ہوں اللہ جانتا ہے آپ کو شہادت دینے کی ہی نہیں ہے میں میں میں شہادت دے رہا ہوں ہوں اللہ کی کہ اسی لیے آیا کیونکہ نے کسی سے وعدہ کیا دیکھیں آپ شہادت دیں یا کچھ بھی دیں آپ دس مسکینوں کو کھانا کھلا کے آپ جو ہے نا اپنا گیم سیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کہتا ہے اوتھ بھی توڑ دو تو دس مسکینوں کو کھانا کھلا لو تو بات ختم آپ کی شہادت کی کیا مسئلہ آپ کی کا کیا ٹینشن ہے جی جی میں ابھی آپ جوائن کیا پندرہ بیس منٹ پہلے آپ کسی سے پوچھ رہے تھے شہادہ کے بارے میں پھر آپ نے کوئی آیت لے کر آئے کہ اللہ اپنی شہادہ دے رہا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ شہادہ کا ایک ہی مطلب نہیں ہے شہادہ کے کئی مطلب ہیں شہادہ کا کیا مطلب ہے گواہی دینا نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے گواہی دینا بھی ہوتا ہے انفارمیشن آگے پہنچانا بھی ہوتا ہے یہ ٹرانسلیشن کون سی ٹرانسلیشن کسی نے تو آپ کی بالی ٹرانسلیشن کوئی تو ہوگا آپ کا اسکالر جس نے آپ کی لین لیکسیکون کو آپ کی طرح پڑھا ہوگا یہ دیکھیں کون سا والا سر سمپل سوال کیا کون سا ایسا اسکالر ہے جس نے آپ کی والی لین لیکسیکون پڑی ہوئی ہے میں نے کہا ہے کہ آپ ٹرانسلیشن کھولیں کیوں زبردستی میرے منہ میں لکما ڈال رہے ہیں میں نے تو نہیں پوچھا میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے شہادہ کے کتنے مطلب ہیں سر آپ کے کسی سکالر کو نہیں پتا میں کیا کر سکتا ہوں تو آپ کو نہیں نا معلوم تھا پھر کیوں ایسی سٹریم کر رہے ہیں جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے پوری طرح سے کسی چیز بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے دنیا کے جتنے بھی قرآن کے ٹرانسلیشن کے سکالر ہیں ان میں سے بھی کسی کو نہیں پتا یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس انیس اسکالرس کو نہیں پتا بھائی جن کی ٹرانسلیشن پوری دنیا میں پڑی ہیں اچھا میری اچھا، اب بات آپ غور سے سنیے گا جو میں کہنے لگا اگر یہ اسکالر جی۔ میرے سامنے میرے سامنے کوئی اسکالر آئے اور کہے کہ یہ مطلب ہے میں نے کہا آپ نے یہ جو ٹرانسلیشن لکھی ہے اس کا مطلب ہے اسی وجہ سے آپ کو اسی وجہ سے آپ کو ٹھڈے مار کے نکالا تھا آپ کے اسکالرز نے اسپیکرز کارنر سے کہ یار کیا بکواس بات کر رہے ہو گیٹ لاسٹ کس نے بتایا آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں اور اچھا وہ کس نے اس نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ کس نے کون نکال سکتا ہے کسی کو اسپیکر کون تو اسلام بنا کے نکالا نہیں تھا کس نے نکالا میرے بھائی کس نے اچھا، اچھا، اچھا، بتا دیا دلیل کر کے زلیل کر کے نہیں نکالا آپ کو کون کسی میں آپ کی ویڈیو نہیں ہے میں ویڈیو لا کے دوں گا آپ کو نیکسٹ ٹائم ڈونٹ وری آپ کے پاس رکھ کے لا کے دوں گا چیلنج ہے آپ کو تھا اور پتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اچھا، آپ کے اپنے اسکالر نے آپ کے ساتھ کیا تھا میں آپ کو پوری ویڈیو دے دوں گا اچھا، پڑی ہوئی ہے کتنا مدعا چینج کیا ہے ایک اسپیکر اسپیکر مدعا چینج دفاع ہونا ہاں ہاں کارنر ایک کہنا کہ آپ میری ڈیبیٹ میں نہ بولو اس میں کتنا زمین آسمان کا ہاں تو اسے یہی تو کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا میں ہاں۔ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کسی نے ایسا نکالا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ میں یہ کہہ اچھا، رہا اچھا یعنی کہ نکالا نا آپ مان گئے کہ آپ کے اپنے اسکالر نے آپ کو ٹھڈے مار کے نکالا نہیں دیٹس رونگ ایز ویل کیا نکالا کیا کیا انہوں نے کیا کہا انہوں نے انہوں نے کیا کہا آپ کو نے کہا ابھی آپ نے کیا میری ڈبیٹ میں سے بول تجھے امب کا نہیں پتا از ڈفرنٹ دین وہاں سے ٹھڈے مار کے نکالنا رائٹ میں بول سکتا ہوں جی جی بولے اچھا ٹھیک ہے اب آپ ختم ہو گئے میں نے آپ کی بات کو لیا کہ اگر آپ کی بات سچ بھی ہو جو کہ سچ نہیں ہے وہ سچ بھی ہو تو آپ دیکھ رہے زمین آسمان کا فرق کسی کو ہاں، زمین آسمان کا فرق مجھے بولنے دو میرے بھائی مجھے بولنے دو گھبراؤ نا مجھے بولنے اچھا اب مجھے یہ بتا دیں کہ اس ڈیبیٹ میں یار میں گھبراتا نہیں ہوں مجھے بتا دیں اصل میں آپ مدے چینج کرتے ہیں اور اتنے مدے چینج کرتے ہیں کوئی نہیں یہاں پہ میں نے کہا کہ آپ کے انیس اسکالرس جو میں نے دکھائے ان میں سے کسی کے پاس وہ والی ٹرانسلیشن نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے رائٹ اچھا، میری بات کو میری بات کو اپنے ختم نہیں ہونے جب میں بات کو کہہ رہا تھا سنیں غور سے سنیں اور سیکھیں انشاءاللہ تعالی بات یہ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ اسکالر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اسکالر ٹرانسلیشن ایسے کرے میں اس سے پوچھوں گا آپ یہ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں کیا آپ اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ خدا کسی ایک سے پوچھا خدا ہے کسی ایک سے پوچھا ہیلو ہیلو کسی ایک سے پوچھا لسن ٹو می لسن کسی ایک سے پوچھا آپ نے میرے سامنے کوئی ایسا آئے گا اور یہ کہے گا خدا خدا سے بڑا بھی بھی ہے کسی کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے نمبر نمبر ایک دوسری بات آپ کی جو ٹرانسلیشن ہیں ابھی تک آپ نے مجھے امرا لا کے دیا ٹھیک ہے آؤٹ آف ایوری تھنگ آپ کو شہاد اللہ کے اوپر کسی جگہ پہ آپ نے دیکھ لیا کوئی ایک جگہ کے اوپر شاید آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا میں کوئی اور ہمارے عباس بھائی جو ہے ہائٹ آف اوور آ ہے یعنی پوری دنیا کے جتنے مترجم ہے جنہوں نے ٹرانسلیشن کیا چاہے وہ انگلش ہو ہندی ہو اردو ہو ہندی میں بھی ساکشی لکھا ہے وہی ہاں۔ گواہی کی بات ہو رہی ہے سب کے سب پاگل تھے سب کے سب بنا علم والے تھے ایک نیا عباس مارکیٹ میں ایک سچا پکا مومن آیا ہے جس کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ بھائی وہ سب غلط تھے اصل جو مطلب ہے وہ یہ ہے یہاں کیوں آتا یہ بندہ میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ عباس بھائی ادھر کیوں آتے جاؤ وہاں پہ اتنے سارے چینل ہے جو یہ سب ترجمے کو مانتے وہاں پہ جا کے لڑائی کرو نا کہ تم نے یہ کیا بیڑا کر کے رکھا ہے سر یہ بات ان کو بتا بتا کے ہم تھک گئے ہیں کہ یار آپ کا کام ہمارے پاس آ کے ڈبیٹ کرنا نہیں ہے آپ کا کام اپنے مسلمان کے ساتھ ڈبیٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کسی بھی ترجمے کو نہیں مانتے آپ اس لیکسیکون کو نہیں مانتے جس لیکسیکون میں اس کے ترجمے لکھے ہوئے اس طریقے سے جس میں آپ کے اسکالر لے کے آتے ہیں اب آپ اپنی مرضی کا ترجمہ بھی بناؤ گے ڈکشنری بھی اپنی بناؤ گے ٹھیک ہے انف بھائی بناؤ I love you for that بناؤ مگر مگر اگر اس کا ترجمہ یہ ہے تو پھر اللہ بھی یہی کرے گا تو پھر انسان بھی یہی کر رہے ہیں نہیں نہیں اب یہ وہی گیم ہوگی ساحل پتا کیا گیم ہے اللہ جب شہاد دے رہا ہے تو وہ گواہی نہیں دے رہا وہ بتا رہا ہے انسان جب شہاد دے رہا ہے تو وہ گواہی دے رہا ہے دس از ہاؤس اس کو ہم نے ابھی ختم کیا ساحل اس کے ساتھ پانچ منٹ اور بات کرتے ہوتے پانچ منٹ مانگا تھا میں نے اسے سات آٹھ منٹ دے دیا بات ختم میرا دماغ ختم ہو چکا دیکھو یہ یہ وہی والی لاجک ہے کہ اللہ شہاد کر رہا ہے تو وہ گواہی نہیں دے رہا وہ بتا رہا ہے انسان شہاد کر رہے ہیں تو وہ بتا نہیں رہے ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں Sahil this is the same logic of یو سلون میرا خیال ہے شاید کسی آج کل کے اسکالر نے یہ والی بھی آرگیومنٹ لکھ دی اور جس کو لے کے آ رہا ہے سو اٹ مائٹ بی یو سلون والا سیم آرگیومنٹ جو کہ یہاں پہ گیم بن رہی ہے انسان دے رہے ہیں تو وہ گواہی دے رہے ہیں اللہ دے رہا ہے تو بتا رہا ہے دس از ہاؤ اسٹوپڈ دس از یار get out of this stupid jalebi it's an stupid idiotic ideology get out of it it's indefensible It is indefensible. Anyhow. What can I say? Oh, man. Three super chat. Yes. Mohit Chaudhary. Sahab. Adam Bhai, Sahil Bhai, and team and are team working are hard. working hard to open the eyes of Muslims. All the viewers, please share and uh, and more support and give more support, something like that. Thank you so much, sir. بہت بہت شکریہ. Bharatiya کہہ رہے ہیں early earlier world religions were polytheistic, uh, polytheistic because it gives different attributes to gods, some good, some bad, but monotheism forces God to be perfect. ارے ہمارے بھاؤدیپ دیورا بھی آئے ہیں وتھ ٹو تھاؤزینڈ کا سپر چیٹ کہہ رہے love you Adam love you bro Adam Seeker keep it up thank you Deora ji بہت بہت شکریہ اپریشیٹ اٹ موہت چودھری کہہ رہے ex Muslim team is trying the most peaceful way thank you Mohit ji thank you sir بہت بہت شکریہ سر سب لوگوں کا بہت بہت تھینک یو اپریشیٹ اٹ منا بھائی رہ گئے تھے اگر وہ بھائی ادھر ہی ہو کہنا چاہیں تو نہیں نہیں میری کلاسز ختم ہو گئی بھائی اور کیا آپ لوگ کیا سنا میری کلاس ختم ہو گئی اڑے اڑے اڑے تھینک یو منا بھائی ساحل بھائی ساجد بھائی بہت بہت شکریہ ساحل بھائی آپ کا جو آخری خطاب ہوتا ہے وہ دے دیں قوم کو اعلان ہاں، کیا جائے بھائی ہاں خواتین و حضرات سے بس یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی پھول والے بھائیوں اور بہنوں لازمن آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور بنا تاخیر کے جیسے ہی سٹریم بند ہو جائے اپنے کمنٹ کا نظرانہ دینا آپ نے بالکل نہیں بھولنا ہے بہت بہت شکریہ اپنا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے اور افو ہینڈسم اگر سن رہا ہے تو افو ہینڈسم کو میری طرف سے ہائی بھی مجھے بولنا تھا کیونکہ افو ہینڈسم آیا تھا لیکن افو ہینڈسم کو موقع نہیں ملا اور افو ہینڈسم چلا گیا تو سب کو <laughs> شبھ راتری شبہ خیر <laughs> ایفو ہینڈ سم آیا تھا اچھی بات ہے چلو وہ آ کے خود ہی چلا گیا ورنہ میری تو اس سے کوئی آوشکتا نہیں تھی اس سے بات کرنے کی bro how do you take this stress you are the best sir thank you so very much appreciate it sir بہت بہت شکریہ اور رائٹ سر اس کے ساتھ ہی اجازت لیتے ہیں ساجد بھائی آپ نے کچھ کہنا تھا جی نالجبل آپ کی اسٹریم رہی بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب اپنا خیال رکھیں اور میرے میں نے نیا چینل بنایا ہے لالا جی اس پہ نو سو اٹھاون سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور دو ہزار سات سو نبے لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا چیلنج فون پھینک دیں لائف لائف چیٹ میں تاکہ لوگ جی میں موڈ نہیں ہوں اگر موڈ بن جاتا تو میں یار ٹیکسٹ کرے نا آپ کو موڈ بنائے بھائی آپ کیا کرتے ہیں آپ نے ابھی تک موڈ بنے کمال ہو گئے بھائی اپنا چینل پھینکے ابھی کے ابھی آپ کو ابھی کے ابھی ہم بھائی دو ہزار سات سو لوگ دے رہے ہیں ساجد بھائی کے چینل کو فٹافٹ سے جو ہے نا یہ سبسکرائب کر لیں لے ساجد بھائی آپ آفیشلی موڈ ہو گئے ہیں جلدی سے چینل پھینکیں اور موڈ اور اپنے چینل کی پروموشن کریں فٹافٹ تاکہ لوگ جائیں بہار والے بابا جی ایک بار پھر آئے request to all contribute whatever they can thanks thank you Bihar والے بابا بہت بہت شکریہ دھنیہ واد لکاس جی آئے ہیں ہم آئے اور آپ چل دیے نہیں لکاس جی ہم چار گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ساڑھے چار گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں تو ایسے تو نہ بولیں آپ پلیز کنٹینیو سر آئے کہتے ہیں ابو جی اینڈ ارم ابو جی اینڈ ساحل چچو جی اللہ نے اس لیے اپنے آپ کو اللہ بولا کیوں کیوں وہ خود نہ بھول جائے کہ میں اللہ ہوں <laughs> صحیح بات ہے بول کر کے اس نے محفوظ کر لیا خود کو کہ میں ہوں لے جی یہ ساحل ساجد بھائی کا چینل ہے یوٹیوب کا ایٹ دا ریٹ ساجد امام سیون فائیو سکس تھری تو سب لوگ پلیز ساجد امام صاحب کے چینل کو سبسکرائب کر لیں فوراً سے پہلے اور تین ہزار لوگ یہاں بیٹھے ہیں بڑے آرام سے سبسکرائب ہو جائے گا اور اسماعیل صاحب جی جناب میں ڈر گیا بھائی جان ڈر اسماعیل صاحب بہت کریں ایڈم ڈر گیا ایڈم بالکل ڈر گیا سر جائیں آپ کہیں اور جا کے بات کریں ڈنگر انسان امب کا تجھے پتا نہیں تو یہاں پہ آگے ہی تو کرنی ہے رونا رپا رکھنا ہے چیخیں مارنی اور تو نے کرنا کیا میرا جی دل توڑ دیا آپ نے سر کیا ہوا ہے آپ کا دل کیسے توڑ دیا میں نے حقوق سیکر جی نہ کریں آج کل بڑے بڑے اشور قسم کے لوگ ہیں وہ ہر قسم کی جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو ایسی باتیں نہ کریں لوگ کچھ اور سمجھ بیٹھیں گے اے بھائی پتا نہیں یہاں پہ جو ہے نا کانسپیرسی تھیوری بناتے ہوئے دیر نہیں لگتی انڈیا کے اندر آل رائٹ سب لوگوں کو میرے سے بہت بہت شکریہ دھنیہ واد اپریشیٹ سب لوگوں کا بہت بہت thank you God bless you جے ہند جے ہند وندے ماترم یشوا اکبر العظیم